لشکر کر وفا کا پے کر نانا کلش کر نلش کرا پاکے کر علماء دیوبند علماء دیوبند حق گائی کے جرم میں یورش ہوا میں سہتے رہے ستم تم فون کاٹا میں نے میں کتنی دیر تک ہلو ہلو کرتا رہا آپ نے کچھ بولا ہی نہیں تو فون کاٹنا پڑا میں بھی ہلو ہلو کر رہا تھا ہلو ہلو کر رہا تھا آواز نہیں آ رہی تھی اچھا چلیے چلیے وہ فون کر گیا اچھا۔ میں یہ کہہ رہا نہیں نہیں میری بات میں یہ کہہ رہا تھا ہاں۔ ملائیے مت بات صاف کیجیے دو سوال کیجیے تاکہ دو سوال کے جواب پہلے ہو جائیں پھر بعد میں تیسرا کیجیے چار تین تین چار چار سوال ساتھ میں کر دیں گے تو بات رہ بھی جائے گی اور مل جائے گا آدمی کو یاد نہیں رہتا ہے بعض مطلب دو دو سوال کیجیے تاکہ آدمی جواب دے سکے جی جی جی, جی، فرمائیے آپ بولیے آپ آپ نے ایک سوال یہ کیا مجھ سے پہلے بھی آپ نے وہ کہا تھا میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ کہا کہ انبیاء علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حقیقت کے اعتبار سے بھی اعمال میں انبیاء ممتاز ہوتے ہیں ہے نا آپ کا یہ اعتراض ہے تو کہہ رہے ہیں آپ یہ مان گئے کہ انبیاء حقیقت میں بھی عمل میں ممتاز ہوتے ہیں ٹھیک ہے میں نے آپ کے سامنے اس کا جواب میں دے چکا ہوں اگر آپ سمجھ نہیں پائے لیکن میں نے آپ کے سامنے دو لفظ بتائے تھے ایک کمیت بتایا تھا اور ایک کیفیت بتایا تھا کمیت ہوتی ہے مقدار کو کہتے ہیں کمیت کیفیت کہتے ہیں طریقے کو افضلیت کو درجے کو میں نے آپ سے بتایا تھا کہ انبیاء علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں اور حقیقت میں عمل میں ممتاز ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کمیت کے اعتبار سے نہیں تعداد کے اعتبار سے نہیں طریق افضلیت مرتبہ درجہ شان علو مرتبہ کے اعتبار سے بڑے ہوتے ہیں اور حقیقت میں ممتاز ہوتے ہیں عمل میں یہ ممتازی ہے یہ ممتاز میں نے کہا تھا یہ نہیں کہا تھا کہ مقدار کے اعتبار سے بھی بڑھ گئے اسی لیے میں نے شروع میں ہی دو لفظ استعمال کر لیے تھے ایک کیفیت اور ایک کمیت اور کیفیت کا میں نے آپ سے کہا تھا شروع میں بھی اس بات کی وجہ اللہ کے رسول کی نماز ایک طرف اور ساری امت کی نماز دوسری طرف اللہ کے رسول کی نماز کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے اس اعتبار سے ممتاز ہیں کہ افضلیت اور اس کا جو مرتبہ ہے اللہ کے رسول کی نماز کا اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا اس اعتبار سے عمل میں ممتاز ہیں مقدار کے اعتبار سے عمل میں ممتاز نہیں ہے جناب خوب غور سے سن لیجئے امید کہ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے دوبارہ یہ اعتراض نہیں کریں گے دو تین مرتبہ کر چکے ہیں دو تین مرتبہ جواب دے چکا ہوں دوسرا سوال آپ نے حضرت انس رضی اللہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کی اور وہ پسینے کا واقعہ پیش کیا اور آپ نے پیش کیا یہ بتائیے کہ انبیاء کا پسینہ ممتاز ہے یا غیر انبیاء کا ہے نا یہی سوال ہے نا آپ کا ہلو ہاں ہاں بولیے بولیے یہی سوال ہے نا آپ کا میرا سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک پسینہ جی ٹھیک ہے جی غیر نبی کا پسینہ جی اس میں خصوصیت ہے کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے جی یہ سوال ہے نا آپ کا ہے نا ممتاز ہے ہاں، ممتاز ٹھیک ہے ہو گیا بول یہ سوال ہے نا آپ کا اب جواب سنیے بات یہاں جو چل رہی ہے تحریر الناس کی عبارت پر وہ عبارت یہ ہے کہ انبیاء علوم میں ممتاز ہوتے ہیں لیکن عمل ہاں علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں باقی رہا عمل تو بسا اوقات اس میں بڑھ جاتے ہیں عمل میں وہ بھی مقدار کے اعتبار سے بڑھتے ہیں عبارت کا مطلب یہ ہے تو جناب عمل کے اعتبار سے بڑھنے کی بات بتائی جا رہی ہے اور عمل کے اعتبار سے امتیازی بات ممتاز ہونا بتایا جا رہا ہے پسینہ اور غیر پسینہ اس کی بات ہی نہیں چل رہی یہ عمل تھوڑی ہے کہ پسینہ اللہ کے رسول وسلم کا افضل ہے یا نہیں افضل یہ سوال ہی آپ کو نہیں کرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی ہر چیز افضل ہے ہر چیز کی ایک شان ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے بات یہاں عمل کی چل رہی ہے آپ عمل کی کوئی مثال پیش کیجیے عمل کی کوئی حدیث پیش کیجیے آپ تو یہ جو دلیل پیش کر رہے ہیں آپ دلیل دلیل آپ کے جو خلاف قیاب دلیل پیش کر رہے ہیں آپ دلیل آپ کی یہ ہونا چاہیے کہ کوئی ایسی مثال پیش کرتے جس میں عمل کا تذکرہ ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہوتے یا انس بن مالک فرماتے فرماتے یا ان کی والدہ فرماتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اتنا بڑا ہوا تھا اس طرح کی کوئی عبارت پیش کرتے آپ آپ تو پسینہ اور غیر پسینے کو لائے جب کہ بات اعمال کی چل رہی ہے خود مولانا قاسم صاحب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ نے اعمال کی بات کی ہے کہ اعمال میں بظاہر بڑھ سکتے ہیں بات اس کی چل رہی ہے اور دوسری بات آپ نے ایک حفاظت یومیہ کی بات کی چلیے ٹھیک ہے آپ نے وہ انشاءاللہ میں اس کا اس کو پڑھ کر ہی سمجھ کر پھر بتاؤں آپ کو لیکن ایک جواب اس کا آپ یہ سنتے جائیے آپ کہتے ہیں کہ کسی نے اس کی موافقت نہیں کی سوائے مولانا عبد الحی صاحب کے ٹھیک ہے بھائی آپ کسی کی بات کہہ رہے ہیں میں آپ کو آپ کے ہی عالم نام بتا رہا ہوں انہوں نے موافقت کی اور باقاعدہ انہوں نے کہا کہ میں نے تحزیر الناس کو پڑھا تو مجھے بہت اچھی کتاب لگی اور مجھے بہت اچھا ذکر کیا غالباً پیر پیر گول روی شاہ پیر گول روی ایسے کچھ نام ہے ان کا یاد پیر مہر علی شاہ غالباً پیر مہر علی شاہ صاحب ہیں پیر مہر علی شاہ صاحب نے کہا باقاعدہ کہ الناس پڑھ کر مجھ کو سکون ملا اور آپ کو وہ خط چاہیے ہو اور وہ کتاب چاہیے ہو تو انشاءاللہ میں آپ کو اس کا اسکین بھی بھیج سکتا ہوں باقاعدہ انہوں نے لکھا ہے خود آپ کے عالم کہہ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف موافقت مولانا عبدالحی صاحب نے کی جبکہ ایک آپ کے ہی عالم اس کی موافقت کرنے کے لیے تیار کھڑے ہوئے ہیں اس کا بھی اسکین میں آپ کو انشاءاللہ پہنچا دوں گا یہاں تک میری بات مکمل ہو گئی اور ایک بات اور سن لیجیے آخر میں کہ میں نے آپ کو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کبیر کا حوالہ پیش کیا ابھی تک آپ اس کا رد نہیں کیے ہیں بات کیجیے آپ جی بولیے ہو گئی بات میری مکمل اب آپ جی ہاں۔, ہاں آپ کی بات ہے ہاں مکمل ہو گئی میری بات بات کہی ہے جی ہاں عزیز من آپ نے ایک بات کہی ہے جی کہ آپ نے یہ پسینے والی بات کے بیچ میں لائی ہاں۔ علم پر ہو رہی ہے ہاں، نہیں علم پر نہیں عمل پر عمل پر ایک منٹ کیا تھا بتائیے ہاں عمل پر بات ہو رہی ہے آپ کا کہنا ہے نہیں دیکھیے سنیے سوال تھا ہاں صاحب میرے پاس ہاں۔ سنیں گے کو بھی کچھ بول دینے کو <laughs> بولیے میں نے سوال کیا تھا کہ کیا حضور صلی اللہ علوم میں ہی ممتاز ہے آپ نے فرمایا ہاں علوم میں ہی ممتاز ہے ممتاز ہے ہاں۔ تو اس کا کیا مانا ہوا کہ دوسری ہاں۔ چیزوں میں ممتاز نہیں ہے ہوا کیا اس کے بارے میں کیا جناب اس کا جواب میں ہی ممتاز ہے جی۔ آپ نے خود کہا ہے تو بقیہ چیزوں میں بھی تو آپ ممتاز مان رہے ہیں عمل کے اعتبار سے بھی ممتاز مان رہے ہیں پسینے کے اعتبار سے بھی ممتاز مان رہے ہیں تب یہ اس کا کیا کریں گے جس کے بارے میں آپ نے کہا علوم میں ہی ممتاز ہے ہو گیا علوم میں ہی ممتاز ہے جی ہاں جی, جی، وضاحت کریں گے جی اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں لیکن پھر کر دے رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں اور آپ نے مانا کہ حقیقت کیا کہہ رہے ہیں آپ کی گھر کی کی کتاب کہہ رہی ہے آپ ہاں، حضرت میں بات نقل کر رہا ہوں آپ نے جو اعتراض پیش کیا ہے جی آپ نے اعتراض کیا ہے کہ آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ علوم ہی میں ممتاز ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمل میں بھی ممتاز ہوتے ہیں جبکہ میں تین چار مرتبہ اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ کمیت اور کیفیت دونوں اور یہ بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہاں پر جو بات ہے یہاں عمل کی بات چل رہی انہوں نے یہ کہا انبیاء علومی میں علوم ہی میں ممتاز رہتے ہیں باقی رہا عمل عمل کی بات ہے انہوں نے وہ باقاعدہ الگ ایک کیا کہتے ہیں استثنا کر رہے ہیں عمل کو کہ عمل میں بڑھ جاتے ہیں پسینے کو استثنا نہیں کیا اور نہ کسی دوسری چیز کو استثنا کیا جیسا کہ آپ استدلال کر رہے ہیں یہاں پر عمل کی بات چل رہی کہ عمل میں ممتاز ہوتے ہیں عمل میں مقدار کے اعتبار سے بڑھ جاتے ہیں اللہ کے رسول نے ایک حج کیا غیر آج کل کے امتی ایسے ہیں جو ہر سال حج کرنے جا رہے ہیں اللہ کے رسول نے قرآن کا ایک مرتبہ دور کیا ہے ہزاروں امتی ایسے ہیں اللہ کے رسول کے ہزار حفاظ ایسے ہیں جو ہر سال تلابی پڑھا رہے ہیں اور ہر سال کیا کہتے ہیں وہ دور کرتے ہیں کتنا دور کرتے ہیں آپ خود اس بات کو جانتے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کا یہ جو اعتراض کرنا ہے کہ پسینے میں ممتاز ہوئے بات پسینے کی تھوڑی چل رہی بات علم کی چل رہی ہے اور عمل کی چل رہی ہے تو فرما رہے ہیں کہ علوم میں ممتاز ہوتے ہیں اور رہا عمل تو اس کے مطابق یہ فرما رہے ہیں کہ مقدار کے اعتبار سے امتی بڑھ جاتا ہے جب پسینہ اور پسینے کے متعلق آپ کہہ رہے پسینہ ہے اللہ کے رسول وسلم کے جسم سے جو چیز لگی اس کے متعلق تو اجماع امت ہے کہ وہ وہ چیز جو ہے افضل ہے ہر اعتبار سے افضل ہے اس کو کہاں بیچ میں آپ لا رہے ہیں افضلیت ہے اس کے اندر تو اللہ کے رسول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ افضلیت ہے اور انبیاء اکرام علیہ السلاۃ وسلم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرے ان کو بھی افضلیت ان معاملوں میں تو جی اچھا اس بات کو آپ ذہن رکھن کر لیں بیزار نہ ہو میری باتوں سے جی۔ آپ کا کہنا ہے علوم میں ہی ممتاز ہیں اگر ایک جی۔ بات میں کہہ دوں یہ آپ ہی کا موبائل جو ہے نا جی سب سے بہتر ہے ہاں۔ چار لوگ بیٹھے ہوں جی بتا رہا ہوں چار لوگ بیٹھے ہوں اور کہا جائے کہ آپ کا ہی موبائل سب سے بہتر ہے سب سے بہتر ہے موبائل جی سب چاروں میں سے کسی کا بہتر نکل گیا تو میری بات جو ہے اگر میں کہہ دوں کہ مفتی صاحب آپ کا موبائل جو ہے نا سب سے بہتر ہے سب سے بہتر ہے ہر اعتبار سے بہتر ہے سارے لوگ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور چاروں میں سے اگر کسی کا موبائل آپ کے موبائل سے بہتر ثابت ہو جائے تو میری بات کا کیا ہوگا جھوٹ ہوگی جھوٹ ہو جائے گی نا ہاں۔ جب آپ یہ کہہ رہے ہو سینا ٹھوک کر کہہ رہے ہو کہ علوم میں ہی ممتاز ہے ہاں۔ عمل میں بھی ممتاز مان رہے ہو پسینے بھی نہیں ممتاز مان رہے ہو اچھا علوم میں ہی ممتاز مانتے ہو تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا پہلی جو گفتگو ہماری ہوئی جس پر کال کٹ گیا جب آواز نہیں آ رہی تھی اس میں بھی اچھا۔ میں نے کہا تھا کہ اگر یہ بات رکھی جائے کہ اگر بعض علوم میں دے دیا مراد ہے تو اس میں حضور ہی کی کیا تختی <laughs> علوم نہیں ممتاز علم غیب کی بات میرے ہاں۔ اگر بعض علوم میں دے دیا مراد ہے تو اس میں حضور ہی کی کیا تختی تو یہاں پہ تو تختی کے بارے میں کہتے ہیں حضور کی کیا تخصیص آپ سے تو لوگ نہیں ممتاز ہیں خصوصیت سرکار رکھتے ہیں یہاں پہ تو پہلے کیا تخصیص ہے علوم میں بھی آپ نے کہہ دیا دنیاوی اور دینی اچھا ٹھیک ہے اب یہ تو دینی ہے نا جس میں کہہ رہے تھے حضور ہی حضور ہی کی کیا تخصیص کہتے خصوصیت کے قائل ہی نہیں ہے وہاں پر جی۔ آپ اس کا جواب دے دیں مجھے اچھا۔ دنیا تو آپ نے الگ کر دیا دینی معاملہ طلب کر کے آپ نے کیا دینی علوم میں ہی ممتاز ہے دینی کے بارے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں پہلی بات تو میں نے کہا آپ نے علوم میں ہی ممتاز اس کے بعد کہتے ہو پسینے میں ممتاز ہے اس کے بعد کہتے ہو عمل میں ممتاز ہے اچھا۔ کیا ہوگا جی کا کیا بنے گا جی کا کیا بنے گا جی جی سنیے جی کا کیا بنے گا علوم میں ہی ممتاز ہے ہاں جی تو خالی ٹسن اگر آپ مانتے ہو کہ علوم میں ہی ممتاز ہے تو عمل میں بھی آپ کیسے مان رہے ہو اگر مان رہے تو علوم میں ہی ہی کی قید کیوں لگا دی آپ نے اس کا خلاصہ کر دیا آپ مفتی جی۔ صاحب چلیے بولیے جی آپ بار بار وہی بات جبکہ میں پچاس مرتبہ اس کا جواب دے چکا ہوں آپ نے کہا کہ آپ عمل میں بھی ممتاز مان رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا میں جواب کئی مرتبہ دے چکا کہ بھائی عمل میں جو ممتاز ہے اللہ کے رسول اللہ کے رسول کی جو نماز ہے اس کی شان جو ہے اور اس کا جو مرتبہ اور اس کی جو ابدیت اس اعتبار سے ممتاز ہے مقدار کے اعتبار سے ممتاز نہیں دو لفظ اس وقت بھی کہتے کیفیت کمیت لیکن آپ ہر درمی پر اتر آئے ہیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہر درمی پر آپ اتر آئے ہیں کئی مرتبہ اس کا جواب دے چکا ہوں میں چوتھی پانچویں مرتبہ یہ غالباً میں جواب دے رہا ہوں کہ کیفیت اور کمیت دو لفظ ہیں یا تو آپ کیفیت اور کمیت جو لفظ ہے اس کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں یا آپ سمجھ رہے ہیں اور لیکن آپ کو آپ نے ٹھان لیا ہے کہ مجھے بار بار یہ سوال کرنا ہے اور اب آئیے آپ کہتے ہیں کہ ہی کا کیا کریں تو یہ بتائیے آپ نے مثال دیے کہ اللہ اگر میں نے کہا کہ آپ کا موبائل ایسا ہے سب سے بہتر ہے اور دوسرے تین موبائل ایسے تھے جن میں یہ ثابت ہو گیا کہ آپ کا موبائل نہیں دوسروں کا موبائل دوسرے کا موبائل اس سے اچھا ہے تو میری بات جو ہے جھوٹی ہو جائے گی میں نے یہ کہا آپ کی بات جھوٹی ہو جائے تو آپ یہ ثابت کر دیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علوم ہیں آپ یہ ثابت کر دیجیے جو آپ نے موبائل کی مثال دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علوم ہیں وہ علوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے کو بھی حاصل ہیں آپ ثابت کر دیجئے آپ کو یہ بات ثابت کرنا ہوگا یا آپ سوال جواب ہی جواب دوں پہلی بات تو پوری ہونے دو آپ نے جواب بات تو پوری ہونے دو ہاں تو کیا کہتے ہیں آپ نے یہ کہا کہ موبائل کیا کہتے ہیں موبائل کی مثال کی تھی میں اسی پر یہ بات کہہ رہا ہوں تو موبائل کی تو آپ نے کہہ دیا کہ دوسروں کے موبائل افضل نکل گئے تو وہ کیا کہتے ہیں میری بات جھوٹی ہو جائے گی تو میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ علوم میں جو ہم نے کہا ہے علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں تو آپ اس میں آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کو کیا کہتے ہیں علم حاصل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نوز باللہ اور دوسری بات آپ یہ جو بول رہے ہیں کہ آپ نے جو یہ بات پیشی کی اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تخصیص ایسا علم غیر آپ اس بات کو ابھی نہیں چھیڑیں تو بہتر ہے یہ بات علم غیر کے اوپر ہے یہاں کیا کہتے ہیں بات علوم کی چل رہی ہے آپ علم غیب کو اس میں شامل مت کیجیے اس کو الگ رکھیے اس پر بات کر لیجیے گا اور کبھی کہ یہاں علوم سے کیا مراد ہے اور یہ علوم شامل ہے نہیں یہاں کیا تخصیص کی کیا تخصیص نہیں کی ٹھیک ہے نا اب بولیے آپ میں موبائل کا جو مثال دے رہا تھا عزیز من میں کہہ رہا تھا کہ میں کہوں آپ ہی کا موبائل سب سے آپ ہی کا موبائل ہاں، ہاں، ہاں، جی ہے نا ہی جی کو سمجھانا چاہتا ہوں جی۔ جو آپ ہی کا بہتر ہے تو کا بھی بہتر نہیں ہے جی۔ تو کہنا چاہ رہا ہوں میں یہاں پر یہ کہ آپ کا کہنا انبیاء علوم میں ہی ممتاز ہے علوم میں ہی ممتاز جب علوم میں ہی ممتاز ہے تو دیگر چیزوں میں نہیں ہونا تھا اور نہیں ہونا تھا تو آپ نے کیوں کہہ دیا کہ عمل میں بھی ممتاز ہے اس میں بھی ممتاز ہے آپ نے کیوں کہا ہی میں ممتاز ہے علوم میں ہی ممتاز ہے تو دیگر چیزوں سے آپ نے کیوں مان دیا یا تو آپ یہ سمجھاتے کہ علوم میں ہی ممتاز ہیں علوم میں ہی ممتاز ہیں یہ کس طرح آپ مانتے ہیں اچھا آپ سے میں ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے نا آپ بول چکے بات ٹھیک ہے نا کیا یہ بتائیے کہ ہی کے معنی کیا ہوتے ہیں ہاں؟ ہی کس لیے استعمال ہوتا ہے کس کے لیے استعمال ہوتا ہے ہی اچھا میں بتاتا ہوں آپ کو اگر کوئی کہے یہ آپ کے پاس ہے تو کوئی چیز مجھے کہ آپ کے بات سنیے رقم صاحب میں بیچ میں بول رہا ہوں میری بات سنیے آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہی کس معنی میں آتا ہے آپ مجھے مثال مت دیجیے لغات کے اعتبار سے بتائیے ہاں۔ کہ ہی کس معنی میں آتا ہے مانتے آپ ہو مانتے آپ ہو ہاں, ہاں، فرمائے ہاں، میری بات سنیے میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ مطلب آپ نکال رہے ہیں نا ہی کا مطلب آپ کیا سمجھ رہے ہیں اور ہی کن معنی میں استعمال ہوتا ہے وہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ کہتے ہو ممتاز ہے ہاں ہے نا جی آپ کو ہی کا ہمارا بتانا نا کہ علوم میں ہی ممتاز ہیں نہیں نہیں آپ نے آپ ہی کیا سمجھا نہیں ہی سے آپ نے کیا سمجھا آپ آپ کہتے ہو نا علوم میں ہی ممتاز ہے ہاں تو میں آپ کے نہیں مانتے ہو آپ اتنی دیر آپ ہی کا مانا سمجھا ہے نا ہاں تو میں سمجھاؤں کا مانا سمجھا ہے حضرت آرے تھے دیکھیے بتائیں علوم میں ہی ممتاز ہے آپ مان رہے ہو نا ہاں، ممتاز ہاں تو ہی کا مانا آپ سمجھا ہے نا ہاں، آپ نے کیا میں نے پہلے بھی آپ کیا تھا ہاں، آپ یہ بتا دیں کہ جگہ کہتے علوم میں ہی ممتاز ہے بعد میں کہ ممتاز ہے بعد میں کہ پسینہ میں ممتاز ہاں، ہے ہاں آپ نے نہیں نہیں بار بار بات کی ہے جھوٹ بول رہے ہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں ارکم صاحب آپ جھوٹ بول رہے ہیں آپ نے مجھ سے یہ کہا ہی نہیں کہ ہی کا معنی کیا ہے آپ نے مجھ سے کہیں یہ سوال نہیں کیا آپ پوری ریکارڈنگ کے بارے میں آپ سامنے میں جھوٹ بول رہے ہیں میں نے کئی بار عرض کیا ہے کہ علوم میں ہی ہی ہاں یہ آپ نے عرض کیا ہے یہ آپ نے عرض کیا کہ علوم ہی میں آپ نے کہا ہے خلاصہ کریں ہاں یہ کہا میں نے کتنی بار ابھی بھی اس سے پہلے اس سے پہلے جب آپ نے مجھ سے کہا کہ آپ یہی پر بتائیں ٹھیک ہے تو اس سے پہلے میں نے کیا کہا کہ آپ کہتے علوم میں ہی ممتاز آپ اس جی، کی جی۔ وضاحت فرمائیں جی، جیسے آپ میرے سے سوال کر رہے ہو جی کام کا خلاصہ کرتے حضرت میں ہی ممتاز کا حضرت میری بات سنیں گے آپ اتنا گرم مت ہوئیے میری بات تو سنیے گرم مت ہوئیے تھوڑا آرام سے کام نہیں آپ نے ہاں جی نہیں آپ جوش میں آ گئے تھوڑا میں نے آپ سے مانا پوچھ لیا غالباً آپ کو معلوم نہیں اس لیے آپ جوش میں آ گئے اچھا، ہاں, ہاں۔ اچھا، وہ جب جب آدمی پھنستا ہے جب آدمی پھنستا ہے تو اس کو جوش ہی آتا ہے سنیے بات سنیے ہاں نہیں میرے پیارے نہیں نہیں عزیز میں آپ کو ابھی جو جوش آیا وہ اسی لیے آیا آپ اتنی جلدی اچھا خیر چھوڑیے یہ بات چھوڑیے یہ بات چھوڑیے کام کی بات کریں گے یہ بات اپنی بیکار ہو جائے گی آپ نے مجھے جتنی ہاں۔ مرتبہ کہا کہ ہی آپ نے مجھ سے کہیں پہ بھی یہ نہیں کہا اس معاملے میں آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ میں نے آپ سے ہی کا مانا پوچھا آپ میرے کو بات پوری کرنے دیجیے گا آپ نے یہ کہا تھا کہ بیچ میں مت بولیے مجھے بات کرنے دیجیے پوری آپ نے یہ کہا تھا کہ ہی کا کیا کریں گے ہی کا کیا کریں گے آپ یہ کہہ رہے تھے مجھ سے آپ نے مجھ سے کہیں پہ بھی یہ نہیں بولا کہ ہی کا مانا کیا ہے اب میں نے آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں بالکل ٹھیک ہے انشاءاللہ میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں آپ سے کہ میں ہی یہاں پہ کس معنی میں آپ آپ کو اب جب میں نے سے بولا تب آپ کو یاد آیا کہ ہی کا معنی پوچھنا چاہیے تھا مجھے اور آپ بڑا اٹھے میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے تحزیر الناس کی عبارت میں مولانا قاسم صاحب اللہ نے جو لکھا اس میں ہی سے کیا سمجھا آپ نے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ کیا معنی مراد لے رہے ہیں وہاں پر آپ بتائیے اس کے بعد میں آپ کو پورا معنی بتاتا ہوں کہ ہی کیا کیا معنی میں استعمال ہوتا ہے اور کیسے استعمال ہوتا ہے آپ ذرا یہ وضاحت کر دیجیے کہ آپ نے تحزر الناس کی عبارت میں ہی کے معنی کیا سمجھے بتائیے جناب پہلے آپ میرا مطالبہ پورا کر دیں میں آپ کا مطالبہ پورا کر چکا ہوں اور آپ سنیے میں نے آپ سے آپ رکو میں کیا بول رہا ہوں میں نے آپ سے اس سے پہلے پوچھا اس کے بعد آپ نے چھوڑ کیا پوچھا آپ کا کہنا یہ ہے ہاں۔ ہاں، بتا رہا ہوں مشہور ہوں کہ گھبرا کی رہے میں نہیں گھبرا رہا ہوں اللہ کا نہیں نہیں اچھی بات ہے گھبرائے گا تو جی، جی۔ اچھی بات ہے کیونکہ ابھی بہت ابھی تو گھبراہٹ آپ کے اوپر تاری ہے چلیے بھائی چلیے چلیے چلیے نہیں نہیں شیر شیر و شاعری کا پروگرام شیر و شاعری کا پروگرام تھوڑی چل رہا ہے میں سوچ رہا تھا کیا پریشان ہو رہا ہے کیا وشوارا وشوارا یہ تبھی امول گاؤن ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہاں۔ معتبر نہیں ہے چلیے شاعر معتبر نہیں ہوتے نہیں جو جو شعرا ہوتے ہیں مطلب نہیں نہیں سنی مطلب, ہاں؟ مطلب بول رہے ہو نہیں نہیں مطلب, مطلب، نہیں نہیں میں مطلب ہاں۔ بول ہی نہیں رہا ہوں آئیے یہ جو آپ نے جو شعر پیش کیا ہے وہ اسی قبیل سے ہے چلیے اچھا میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا آپ نے کہا ابھی علوم میں ہی ممتاز ہیں جی ٹھیک ہے جی علوم میں ہی ممتاز ہے یہ عبارت نہیں ہے یہ عبارت نہیں ہے تحزیر الناس کی علوم میں علوم کیا بولا آپ نے کیا عبارت پڑھی آپ نے واپس سے پڑھی ہے علوم میں ہی ممتاز ہیں علوم ہی میں ممتاز ہے میں ہی یا ہی میں ممتاز ہیں اچھا کیا ہے دونوں میں سے عبارت ہاں, ہاں؟ دونوں میں سے کون سی عبارت صحیح ہے دونوں میں سے کون سی عبارت صحیح ہے علوم میں ہی ممتاز یا علوم ہی میں ممتاز ہے اچھا میں پڑھ کے بتا دوں آپ کو نہیں میں آپ سے یہ پڑھ کے مت بتائیے آپ یہ بتائیے کہ کتاب میں کون سی عبارت لکھی ہوئی ہاں، کھول لیجیے جی جی کھول ہاں، آرام سے جی ہاں لکھا ہے ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہاں اور آپ نے ابھی تک جتنی جگہ بھی بولا ہے آپ نے علوم میں ہی ممتاز بولا ہے بعد میں اپنا ریکارڈنگ سن لیجیے گا اس مرتبہ چلیے اب آپ پہلی مرتبہ صحیح بول رہے ہیں آئیے ہاں ہی میں ممتاز ہوتے ہیں ہی میں اس کی ہاں۔ وضاحت فرما دیا جی سے کیا سمجھتے ہیں جی میں نے اس کی وضاحت کئی مرتبہ چار پانچ چھ مرتبہ اور کل سے کرتا ہوا چلا رہا ہوں پر میں نے آپ سے ابھی کرنا ہاں؟ کرنا علوم میں علوم ہی میں ممتاز ہے کیا کیا وضاحت کروں اس پر یہ بتائیے آپ کیا سمجھتے ہیں اس عبارت ہاں کیا سمجھتے ہیں آپ اس عبارت سے اس بات سے آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیے ہلو جی جی آپ سے ایک سوال کروں گا اس کے بعد میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کرتا ہوں ہاں میں اس کا جواب ہاں جی حضرت میں اس کا تو ہاں۔ مجھے معلوم ہے میں اگر قسم بھی کھا جاؤں تو میں دانش نہیں ہوں گا انشاءاللہ کہ آپ کو ہی کے معنی نہیں معلوم ہے میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں اس بات کو اس لیے آپ بار بار مجھے کیا بولتے ہیں وہ کر رہے ہیں آپ اتنا بتا دیجیے آپ کو ہی کے معنی معلوم ہے یا نہیں ہاں یا نہ میں جواب دے دو میں آپ کو وضاحت کرتا ہوں آپ اس کی وضاحت فرمائیں گے پہلے ہاں، اسکول میں وضاحت کروں گا آپ آپ تو تیار تھے ہاں، تیار تھے ابھی بھی تیار ہوں ابھی تو آپ تیار تھے ابھی بھی تیار ہوں جب میں نے ابھی بھی تیار ہوں میں نے آپ کو بتا دیا ابھی بھی تیار تو آپ بتائیے نا میں آپ سے بتائیے نا ہاں نامے جواب دینے میں آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے معلوم ہے یا نہیں ہاں جواب دے دیں چلیے میں من آپ جی عزیز من میرے پیارے میں آپ کو یہ بتا دے رہا ہوں میں قسم کھاؤں تو ہانی سنوں گا آپ کو ہی کے معنی معلوم نہیں چلیے اتنا تو میرے کو پکا معلوم ہو گیا اب ایک منٹ ایک منٹ جی۔ آپ نے قسم آپ نے کھا کر کہ مجھے ہی کا معنی نہیں معلوم ہے استغفر اللہ پھر آپ نے بھائی پھر غلط یہی غلط مطلب نکالتے ہو یار میں نے کہا کہہ رہا ہوں کہ آپ قسم کھا کر کہہ سکتے ہو مجھے ہی کا معنی نہیں معلوم ہے نہیں میں میں قسم آپ کہہ رہے ہو نا ہاں ہاں لغت کے اعتبار سے آپ کو معلوم ہے لغت کے اعتبار سے آپ کو معلوم ہے لغت کے اعتبار سے آپ کو معلوم ہے ہاں، میری بات ہاں،, ہاں آپ قسم کھا کر کہہ سکتے ہو کہ کا مارا مجھے معلوم نہیں ہاں، جناب اگر میں ابھی کہہ دوں اور بعد میں آپ دیکھ کے بتا دیں گے تو کیا کروں گا میرے کو جھوٹا ثابت کر دیں گے آپ اچھا۔ سے کہہ رہا ہوں قسم کھا کر کہ آپ کو کا امانا نہیں معلوم ہے کس کو میں قسم کھا کر نہیں کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں قسم کھا جاؤں تو ہانش نہیں ہوں گا میں قسم کھا جاؤں تو خانش نہیں ہوں گا واپس بولیے آواز برابر سمجھ نہیں ہے اگر میں قسم کھا جاؤں تو ہانش نہیں ہوں گا کیا بول رہے اگر میں قسم کھا جاؤں حضرت اگر آپ عالم ہوتے نا اور اگر آپ نے کتابیں پڑھی ہوتی نا تو فوراً سمجھ جاتے کہ یہ الفاظ کہاں استعمال کیے جاتے ہیں اگر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر میں قسم کھاؤں تو ہانش نہیں ہوں گا کی وضاحت فرمائے کس کی آپ نے جبھی بات کہی اگر میں قسم کھاؤں کس کس چیز کی وضاحت مانگیں گے یار آپ اتنے بڑے عالم ہو کر اتنے بڑے مناظر ہو کر اتنے بڑے مناظر ہو کر آپ اتنی آسان سی بات نہیں میں آتی ہاں آپ کو دینا پڑے گا نا لیکن ہاں, ہاں، میں بات کی وضاحت کر امید ممتاز ہے اب اس کو اس کا خلاصہ کرنا تھا مطلب تو یہاں پر چلے ابھی یہاں پر پوچھ رہا ہوں تو یہاں پر بھی جواب <laughs> اصل میں آپ مجھے کیا کہتے ہیں وضاحت کرنے میں مجھے کچھ بھی نہیں ہے میں جو بات ہاں۔ بول رہا ہوں میں وضاحت کرنے میں وضاحت کرنے سے منع نہیں کر رہا ہوں انشاءاللہ یہ میں ایک ایک چیز کی آپ کی وضاحت کروں گا لیکن میں نے اندازہ اس بات سے لگایا کہ آپ سے جیسے ہی میں نے ہی کے معنی پوچھے آپ بالکل غصے پر اتاولے ہو گئے اور بالکل گرم مزاجی سے بات کرنے لگے اس سے پہلے بہت اچھے سے پیار کے انداز میں بات کر رہے تھے اس وجہ سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ آپ کو مانا معلوم نہیں خیر چھوڑیے میں آپ کو مانا بتاتا ہوں بچے اندازے پہ قسم کھاتے ہیں میں نے قسم کھائی جی؟ اندازہ ہو میں نے قسم کھائی کہاں دی جی؟ بات بتا رہا ہوں ارے پوچھا میں نے آپ سے اندازے پر آدمی جو آدمی جو آدمی اندازے پر قسم کھائے گا وہ بیوقوف ہے اچھا تو آپ نے آپ نے قسم تو نہیں کھانے والے تھے نا نہیں میں نے تو کہا ہی نہیں میں کھانے والا ہوں تو قسم کا ذکر کی کیا تھا تو ذکر کیا تھا نا میں اپنے مجھے اپنی بات پر اتنا یقین ہے میں اس پر بول رہا ہوں آپ نے قسم کا ذکر کیوں کیا تھا اس لیے کیا تھا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے مانا اسی لیے جب مجھے معلوم نہیں ہے مجھے جی۔ معلوم نہیں ہے نا یہ ہاں۔ قطعی طور پر آپ کہہ رہے ہو نا ہاں۔ قطعی طور پر کہہ رہے ہو آپ ہاں۔ کہہ رہے ہو قطعی طور پر نہیں کہہ رہا جی، نہیں نہیں جناب قطعی طور پر نہیں کہا آپ ریکارڈنگ ہاں۔ سنیے گا بات کرنے کے بعد میں نے کہا ہے کہ ہاں۔ شاید آپ کو معلوم نہیں اسی لیے بھڑک گئے یہ بات میں نے کہی آپ قطعی طور پر نہیں کہا قطعی طور پر اس کو کہتے ہیں کہ میں بالکل یقین کے ساتھ کہوں کہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے جی، جی، بولیے بولیے ابو القم صاحب بولیے قسم کس بات پر کھاتے ہیں جس سے شک و شبہ قسم کھاتے ہیں یا قطعی جو بات ایک دم صحیح وہ اس پر قسم کھاتے ہیں جو بتا دیں جس بات میں کیا کہتے ہیں آدمی اچھا یہ بتاؤ قسم اسی لیے کھائی جاتی ہے کہ جو شک و شبہ ہوتا قسم کھائی جاتی ہے اب پھر اس کا جواب نہیں دیا اس پر آ گئی <laughs> ارے یار تم کو پوچھ رہا ہوں بتا جناب آپ دوں تم کو یہ کا مارا نہ معلوم ہو نہیں نہیں نہیں ہی کے معنی میں معنی میں آپ نے مجھ سے پوچھا ہی کا معنی کیا ہے وہ میرا کام ہے بتانا وعدہ ہاں۔ کرتا ہوں میں بتاؤں گا اچھا اچھا ہاں، چلیے آپ نے قسم کی بات پوچھی ہے نا تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں آپ نے یہ کہا کہ قسم آدمی کو جب شک ہوتا ہے تبھی کھاتا ہے نا کیا کہا جب شک ہوتا ہے آدمی کو تبھی قسم کھاتا ہے نا میں نے ایسا بولا آپ ابھی بول رہے تھے نا کہ آدمی کو شک ہوتا ہے تبھی تو قسم کھاتا ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ شبہ کی بنیاد پر کوئی قسم کھاتا ہے نہیں آپ نے مجھ سے یہ کہا کہ آدمی قسم میں نے پوچھا ہوگا میں نے کہا نہیں ہے ہاں، ذکر آپ نے کیا پوچھنے میں کہنا نہیں ہوتا ہے کیا کا ذکر کیا پوچھنے میں آدمی کہتا نہیں ہے پوچھنے میں کہتا نہیں ہے ہاں۔ اگر میں نے آپ سے ایک بار پوچھ رہا ہوں اگر کوئی سوال کر لیا تو ضروری ہے اس کا وہ مشین میں مانتا ہوں یا کرتا ہوں ہاں بتائیے کیا کیا کہنا آپ نے واپس سے کہیے اگر کوئی کسی چیز کا سوال کر لیتا کوئی چیز ہے جس کا سوال کر لیا اس نے تو ضروری ہے وہ چیز وہ مانتا ہے اور جانتا ہے اس کو ضروری ہے اس میں سوال کرنے میں پھر سے بولیے کیا بولا آپ نے ہاں اب آپ اب وہی دو بات میں نے کہی تھی تو آپ نے کیا کہا تھا ارے آپ تو ایسے لگتے بھائی میں آپ سے کہہ رہا ہوں اگر کسی نے سوال کر لیا ہاں۔ کسی نے سوال کر لیا تو کیا اس کے سوال کرنے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے اس کو مانتا اور جانتا ہے ہر بات سوال تو ہر کوئی کرتا ہے اچھا۔ اس سے سوال کرنے سے ضرور یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اس کو مانتا جانتا ہر بات کی بات ہر سوال کی بات کر رہا ہوں ہر سوال اچھا ہاں۔ میری بات میری بات پوری کرنے دو ہاں۔ ایک بندہ سوال کرتا ہے ہاں۔ تو جس چیز کے تعلق سے سوال کیا تو ضروری ہے وہ ہر ہر سوال کرنے والا ہر بات مانتا ہے اسی لیے تو میں نے آپ سے وضاحت طلب کی سوال کرنے والا کیا ہر سوال کرنے والا ہر سوال ہی اس بات کو مانتا ہے بہت سے لوگ مانتے بھی ہوں گے بہت سے لوگ نہیں مانتے ہاں تو اسی لیے تو میں نے آپ سے سوال کیا نا کہ کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ شک کی وجہ سے قسم کھائی جاتی ہے اسی لیے تو سوال کیا میں نے آپ نے ایک منٹ آپ نے قسم کا ذکر کیا ہاں۔ قسم کا کیا کہ نہیں کیا ہاں کیا ہاں کیوں کیا میں نے میں آپ میں نے سمجھا اس طرح کہ آپ کیا بولتے ہیں بھڑک گئے ہیں اس پر بتا نہیں رہے ہیں اور آپ الٹا میرے سے سوال کر بیٹھے اس لیے میں نے کہا آپ سے یہ آپ کی شک ہے نا شک ہے نا ہاں شک ہے نا یہ شک ہے نا ہاں شک ہے بنیاد پر آپ نے قسم کا ذکر کیا ہاں تو میں نے قسم کا ذکر کیا یہ کہا کہ کھاؤں تو یہ نہیں کہا کہ کھا رہا ہوں یہ بات میں آپ کو شک تھا یہ بات کے معاملے سے آپ کو میرے تعلق شک تھا ظاہر سی بات ہے نہیں سنیے ظاہر سی بات ہے میں آپ کے دل میں تھوڑی گھس جاؤں گا کہ آپ کے دل میں کیا ہے کنفرم ہاں؟ تھا آپ کو شک تھا کہ کنفرم تھا آپ کو میرے تعلق سے اس بات میں شک تھا کہ کنفرم تھا شک شک شک شک تھا تھا تھا جی, جی۔ پر قسم کھاتے ہیں یہ آپ مجھے بتائیں شک پر ہی شک پر کیا کیا کہہ کہہ رہے رہے ہیں ہیں آپ نے واپس بولیے بات پر شک اس بات پر شک ہو ہاں ہے کہ نہیں ہے تو اس بات پر قسم کھائیں گے کہ ہے یا نہیں ہے اس بات پر قسم کھائیں گے یار شک ہو شک ہو تو کھانے والا بےکوف نہیں ہے تم کو شخص آنا شخص آنا تو قسم کا ذکر کیوں کیا یہ پوچھ رہا ہوں میں نے میں نے اس لیے کیا کہ مجھے اپنے اوپر اتنا یقین ہاں۔ تھا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے ہاں۔ اپنے اوپر اتنا یقین تھا آپ کو ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ جلدی جو آپ کو اپنے اوپر یقین تھا ہاں۔ نا میری بات مزہ آ رہا ہے آپ کو اپنے اوپر یقین تھا کہ مجھے ہی کمانا نہیں پتا آپ کو نہیں پتا ہے ہاں مجھے ہی کا معنی نہیں پتا ہاں اس لیے آپ نے یقین کے ساتھ قسم کا ذکر کر دیا ٹھیک ہے ہاں۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں کہاں قسم کا ذکر کیا میں نے ارے یار پھر آپ نے کہا نا کہ مجھے مجھے اپنے اوپر بھروسہ تھا ہاں، ہاں۔ آپ کو کا پتا اب یہ جو آپ کو پتا تھا یہ شک تھا کہ کنفرم تھا کنفرم تھا آپ نے نہیں بتایا نا تو مجھے یقین ہو گیا کہ نہیں معلوم تھا آپ کو اچھا آپ کا علم دیکھو آپ اپنے علم کے تعلق سے دیکھو کہ آپ کو میرے تعلق سے پتا ہوگا کہ بھیا اس کو ہی کا معنی پتا نہیں آپ کا علم دیکھو میں نے آپ کی ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے لکھا ارے یہ ساری دو بندی جاتے بندی جو پاکستان کا بڑا مناظر بنا بیٹھتا ہے کہتا ہے میں نے پورے میں پورے بریلیا کے چلے وہ کہتا ہے نبی کے پردے کا پیچھے کا علم نہیں ہے پیچھے کا گفتگو میرے سے <laughs> جی، جی، بیٹھ کر مانا پتا نہیں ہاں میں نے کیوں کہا یہ بھی پوچھو آپ پوچھیے پوچھو آپ تو اپنے حکم لگاتے چلے جا رہے ہیں اور شادی دیوبندی کی بات آگے بیچ اور پتا نہیں کسی کس کی بات لا رہے میری بات چل رہی ہے آپ سے آپ میری بات کیجیے آپ میرے سے پوچھو میں نے کیوں کہا ایسا نہیں نبی کے میرا نہیں نبی کی نہیں نہیں نبی کے تعلق والی بات دیکھیے بات کہاں سے کہاں بات کہاں سے کہاں آپ نے جا رہی ہے یہ آج دکھا رہا ہوں آپ کو نہیں نہیں آئینہ کی بات آتی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو نبی کو پردے کے پیچھے کا علم نہیں ہے اور ایک دیوبندی مولوی جو ہے انڈور میں بیٹھا ہے کھانے کی خبر دے رہا ہے اس کے علم کا پیمانہ بتا رہا ہے کہ اس کو کیا پتا ہے کیا پتا نہیں ہے اتنا میں علم کہاں سے حاصل ہو گیا بھیا جوش آ جاتا ہے حضرت حضرت حضرت آرام سے اتنا اتنا ناراض مت ہوئیے اتنا مت گھبرائیے آپ حواس بات کا مت حضرت بات سنیے میری سنیے بدہواسی نہیں کہتے بدہواسی کہتے ہیں آدمی حضرت آدمی بات کرتا ہے آرام سے بات اچھا۔ کرتا نا تو وہ ہاں۔ ہوش میں بات کرتا ہے جب آدمی ایک دم ہوش میں جوش جوش میں ہوش کھو بیٹھتا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہمیشہ نہیں ہوتا ہوتا جوش میں ہوش کھو دیتا ہمیشہ نہیں ہوتا ہے اچھا کب ہوتا ہے ہاں، کب ہوتا ہے بتاؤ کیا ہوتا ہے کب کب ہوش کھو بیٹھتا ہے ارے میں نے کیا کہا کہ ہمیشہ نہیں ہوتا ہے تو کب ہوتا ہے ہمیشہ نہیں ہوتا ہے تو کب ہوتا ہے بتاؤ نا ہمیشہ نہیں ہوتا ہے تو کب ہوتا ہے کبھی کبھی ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جوش میں ہوش کھو دیتا ہے ہمیشہ نہیں ہوتا ہے کہ بس جس میں جوش ابھی تو ابھی تو آپ ہوش کھو بیٹھے ہیں کیسے بھیا بتائیے ذرا ہاں جی ذرا ہاں، آپ کی ہاں، جی ارے بولنے بھی دو گے اتنا ہوتا ہوگا کیوں ہو رہا ہاں۔ بات تو سنو پوری ارے بولو نا بولو بولنے دو گے تب تو بولوں گا حضرت ارے بولو نا بھائی بھائی تو بول رہا ہوں ہاں سنیے آپ نے بات چل رہی تھی علوم وہاں پہ تحزیر الناس پہ تحزیر الناس سے جب میں نے آپ سے ہی کمانا پوچھا تو وہاں سے آپ کیا کہتے ہیں ادھر ادھر بھاگنا شروع کیے اور آئے الٹا مجھ سے کہ عبارت میں آپ کے لکھا ہے اور آپ کو بتانا چاہیے اور آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں جناب من میں نے آپ سے اس لیے سوال کیا تھا کہ آپ نے اعتراض کیا ہے تو اعتراض کرنے والا ہم کو بتائے تو اس نے ہی سے کیا سمجھا ہے ہم نے اس لیے آپ سے سوال کیا تھا اب سنو بات پہلے پوری سنو بات پوری سنو پہلے بات پوری سنو پہلے پہلے بات پوری سنو میں آپ کے بیچ میں ہی بولا آپ میرے بیچ میں مت بولیے پھر جو ہے ہاں، آپ لے گئے اس بات کو میں نے ایک بات بولی تھی بیچ میں کہ آپ کو ہی کے معنی معلوم نہیں اگر میں قسم کھا جاؤں مطلب میں نے ایک کیا کہتے ہیں فرضی جملہ بولا تھا اگر میں کھا جاؤں تو ہانس نہیں ہوں گا آپ کو یہ جملہ بھی سمجھ میں نہیں آیا جملہ کیا ہے آپ اس پر قسم پر آ گئے یہ آپ کی کیا کہتے ہیں اس سے پتہ لگتا ہے کہ آپ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے پھر وہاں سے آئے تو پھر ساجد خان صاحب کے پاس چلے گئے ساجد خان صاحب کے پاس سے آئے تو پھر میرے اوپر آئے کہ اندور سے بیٹھا ہوا شخص کے علم کی حال کون سے خان صاحب ساجد خان صاحب ہاں بولو ساجد خان صاحب کے پاس گئے اس کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں وہ کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ آئے دیوار کا ذکر کیا پردے کا کیا ہے ہاں پردے کے پیچھے کا معافی چاہتا ہوں پردے ہاں، کے پیچھے پردے کے ہاں، پیچھے کا پردے کے پیچھے کا علم نہیں یہ کہنے ہاں۔ لگے مطلب حواس بات کا ہی آپ کی بتا رہا ہوں اب اس کے بعد میں نے آپ سے کہا کہ بات ہماری اور آپ کی چل رہی تہذیب کی عبارت پہ چل رہی آپ یہ کہیں کہ ایک میں آپ کو کیا بولتے آئینہ دکھا رہا ہوں اگر آئینہ دکھانے کی بات کہو گے نا حضرت تو آئینہ دکھانے کا وقت نہیں ابھی اتنا کیا کہتے ہیں بات جو چل رہی وہ تہذیب ناز پہ چل رہی ورنہ آئینہ دکھاتا میں بھی آپ کو کیونکہ مجھے تو مدعے کی بات کرنا ہے آپ نے یہ کہا کہ ایک جو بات کرنا ہے کی بات کرنا ہے تو میں نے کہا بھیا آپ علوم میں ہی علوم ہی میں مجھے وضاحت تو کرنے تو مجھے تو مزاحت وضاحت کرنے تو آپ کو مانا بتا دوں کرو گے میرے بھائی استغفر اللہ یار ہاں، آپ بولنے نہیں دیتے ہو یار کیا یار بولنے تو دو ابو ارکم صاحب بولو پھر اس کے بعد بولے کہ ایک دیوبندی مولوی اندور میں بیٹھے ہوئے تھانے کی خبر دے رہا ہے استغفر اللہ ربی حضرت یہ تو عرف ہے یہ ایک عرف ہے کہ فرضی بات آدمی بولتا ہے کہ آپ کو ایسا نہیں ہے تو میں ایسا کہہ رہا ہوں ایک فرضی بات ہے آپ نے اس کو نوز بلّہ آپ آپ کے اوپر تو میں کیسا جملہ استعمال کروں لیکن چلیے کیسا بھی نہیں ہوں میں ورنہ آپ کے اوپر تو معذ اللہ ایسا جملہ استعمال کرنا چاہیے کہ آپ اس کو یاد رکھیں کہ آپ نے میرے علم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے ساتھ جوڑ دیا استغفر اللہ ان سے مقابلہ کر دیا بات سنیے پہلے پہلے پوری اب میں یہاں پر بات سنیے میں آپ پر جواب دوں گا آپ کو آپ جواب دینا اپنی باری میں آپ جواب دینا اپنی باری میں آپ اپنی باری میں جواب دیجیے گا آپ اپنی باری میں جواب دیجیے گا آپ ہاں حضرت ابھی تک تو آپ بول رہے تھے ابھی تک تو آپ ابھی تک ابھی تک تو آپ بول رہے تھے اب تو میں بولنا شروع کیا ہوں ابھی تو مجھے دو منٹ بھی نہیں ہوئے بولتے ہوئے ابھی تو مجھے ایک منٹ ایک منٹ اللہ حضرت ابھی ایک منٹ بولتے ہوئے تو آپ بول رہے تھے کہ نہیں بول رہے تھے حضرت میں آپ سے آپ جو غلط باتیں بول رہے تھے اس پر میں آپ کو توڑ رہا تھا اس پر میں آپ کو ٹوک رہا تھا میں وضاحت تو کر لوں میں وضاحت تو کر لوں وضاحت تو کر لوں میں پتا یہی تو کر رہا تھا بیچ میں کود پڑے آپ آپ نے اس اس اعتبار اعتبار سے جوڑا میں نے کہ آپ نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کا علم نہیں مانتے ہیں اور اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ایک دیوبندی مولوی جو ہے بیٹھ کر تھانے کی خبر دے رہا ہے کیا مطلب تھا اس کا کہنے کا آپ کا اچھا میں بتاؤں ہاں بتاؤ بتاؤ ہاں آپ نے کہا کہ آپ کو ہی کا معنی پتا نہیں اب وہاں پہنچ گئے کنفرم ہے آپ کی طرف چلیے ٹھیک ہے اب ایک منٹ میری بات ایک ہاں۔ سیکنڈ بولوں گا بس ایک سیکنڈ اب ارے میرے بھائی مجھے تو بولنے دو یار اتنے دیر سے آپ ہی تو بول رہے تھے میں تو ابھی بولا ہوں ایک منٹ چلو بولو آپ بول رہے تھے آپ ہی بول رہے آپ ہی بول رہے تھے ہاں وہی ایک منٹ ہی میں بولا ابھی ایک ڈیڑھ منٹ جو بولا میں آؤ بولو اور بول رہا ہے اور بول رہا ہے نہیں آپ بول لیجیے پھر میں بولتا ہوں ان اچھا۔ انشاءاللہ ہاں آپ نے کیا کہا کہ آپ نے علم کو ملا دیا یہ کہنا آپ نے ہاں چلو بولو بولو بولو ندی کے علم میں اور ہمارے علم میں ملا دیا ایسے آپ نے کہا نا ہاں، جوڑ دیا ٹھیک ٹھیک آپ نے ہے نا ہاں بولو میں نے کیا کہا تھا وہاں پر کہ آپ اندور میں بیٹھے ہو اور میرے تعلق سے کیا کہہ رہے ہو کہ آپ کو ہی کا معنی پتا نہیں ہے ہاں۔ اوکے یہ کہاں سے پتا چلا آپ کو یہ فرضی بات بولی تھی یار اور فرضی بات کیوں بولی تھی حضرت میں بول سکتا ہوں میں آپ سے میں بحث کر رہا ہوں جواب دینا ہوگا نا بولو گے تو <laughs> ارے میں اپنا ایک کیا بولتے آپ کو فرضی بات بول رہا ہوں اور میں اپنا ایک کیا بولتے ہیں نظریہ پیش کر رہا ہوں آپ اس نظریے پر کیا کہتے ہیں اس نظریے پر آپ یہ اعتراض کیجیے کہ نبی کا علم کو نہیں مانتے اور وہاں سے لے جا کے قیاس کر لیا آپ نے آپ کا یہ قیاس درست ہے قیاس نہیں کیا میں نے کہا کہ یہ اچھا، قیاس نہیں کیا یہ قیاس نہیں ہے ارے کہتے علوم میں ہی ممتاز ہیں ٹھیک ہے علوم میں ہی ممتاز ہے علوم میں ہی ممتاز ہے ہاں کہتے ہو کہ نبی تو ہم کو پردے کا پیچھے کا علم نہیں ہے اور ہاں تم وہاں انڈور میں بیٹھ کر میرے تعلق سے بیٹھے ہل کا مانا ہل کا مانا نہیں جانتا ہے اللہ کے رسول وسلم کے علم غیر کے متعلق بحث چل رہی ہے ارے یار نہیں نہیں وہی بات علم غیر کی بات چل رہی علم ابھی ابھی بات کہاں سے کبھی نہیں ہے تعلق سے آپ نے بات کری نا آپ نے کی آپ نے کی آپ نے کی ہاں۔ میں نے نہیں کیا آپ نے کہا کہ بولنے دو گے اتنا غصے اتنے غصے میں کیوں بول رہے ہو اتنا غصہ مت ہو آرام سے بولو آرام سے بولا آرام سے آپ خاموش رہیے مجھے بولنے دیجیے میں آپ نے یہ لے جا کے اللہ کے رسول کے علم کے ساتھ آپ نے جوڑا کہ میں نے جوڑا کیا جوڑا میں نے کیا کہا آپ نے کہا کہ تم اپنے ہی کا مانا پتا ہے ارے میری بات کا وضاحت کرنے دو مجھے اپنی بات کا چلیے حضرت ایک بات سنیے ایک بات سنیے آدھے گھنٹے کا وقت طے ہوا تھا میرا خیال ہے کہ پچاس منٹ گزر چکے ہیں مدعے پر آ جائیے ورنہ ایسے بات کرتے رہیں گے آپ کسی بات کا جواب دے نہیں رہے ہو آپ آئیے میں آپ کو کیا بولتے ہی کی بحث آپ کو بتا دوں جو آپ کو معلوم نہیں ہے بار بار میں یہ بات کہوں گا کہ آپ کو معلوم نہیں کیونکہ آپ نے فوراً اس وقت مجھ سے الٹا آپ نے عبارت کا مطلب غلط سمجھا میں اس سے آپ کے اچھا، سنو میری بات اگر میں ابھی ہی کا معنی بتا دوں تو میں مان جاؤں گا آپ کو معلوم ہاں، میں مان جاؤں گا آپ کو معلوم ہے میں مان جاؤں گا آپ کو معلوم ہے اگر ابھی اگر میں نے ابھی جی کا معنی بتا دیا تو میں مان جاؤں گا آپ کو معلوم ہے ہاں بس سیدھی بات ہے اس میں اتنا بحث کرنے کی کیا بات ہے رجوع کر لو گے ہاں پہلی بات رجوع کر میں نے ابھی آپ کے اوپر کوئی اگر میں نے آپ کے اوپر کوئی الزام لگایا ہو تو رجوع کروں گا خود کہا ہے کہ آپ کو ہی کا معنی پتا نہیں ہے آپ نے خود کہا ہے میں نے یہ نہیں کہا ہے کہ آپ کو پتا ہی نہیں ہے میں نے یہ کہا کہ شاید جہاں تک میرا خیال ہے آپ الٹا میرے سے سوال کر رہے ہیں تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کو ہی کے معنی نہیں معلوم یہ نہیں ہے نا میں تو کہہ رہا ہوں بالکل ہاں، کرا میں نے ہاں، میں آپ کے جیسے سنیے سنیے میں آپ کے جیسے انکار نہیں کروں گا بے شکر جو کام میں نے کیا بالکل میں بولوں گا بالکل کیا کیا میں نے قیاس ہاں ہاں نا کیا میں نے بتا دیا تو آپ اس کو واپس لے لیں گے حضرت جب میں ابھی یقینی بات تھوڑی بولی ہے میں نے جو کہ میں رجوع کر لوں گا اگر میں یقینی بات بولا ہو تو بالکل رجوع کر لیا ہوتا کہ ہاں میں نے غلط بولا حضرت اگر میں یہ بولوں سنیے اگر میں یہ بولوں کوئی شخص مجھے کسی چیز کی بات بتائے کہ تم نے ایسا گناہ کیا ہے یا کسی نے ایسا گناہ کیا اس کے متعلق مجھے یہ بولے آگے اور میں یہ کہوں کہ اگر میں میں کہتا ہوں کہ کیا کہتے ہیں اس نے ایسا گناہ نہیں کیا ہے اور اس پر اگر میں قسم کھا جاؤں تو ہانش نہیں ہوں گا میں نے اگر ایسا جملہ کہا تو کیا اس جملے سے مجھے رجوع کرنا پڑے گا یہ میرا جملہ کیا بولتے یقین کے درجے میں ہے آپ کو نہیں نہیں آپ سوال تو دیکھیے میں آپ کو اتنی اچھی مثال سے سمجھا رہا ہوں ارے تم میرے سوال کا جواب دیتے میں دوسرا سوال کر لیتے یار میرے <laughs> سوال کو پہلے تم کو میں نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ میری مقابل کی وضاحت کریں تو آپ آپ کو یہ کا مانا ٹھیک ہے سنیے سنیے سنیے سنیے سنیے چلیے نے بھاگنا بھاگ خود اور استغفر استغفر اللہ اللہ مجھے آج بہت ہنسی آ رہی ہے اس بات پر کہ آپ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھاگ رہا ہوں میں بھاگ رہا ہوں ہنس لو ہاں، آئیے آئیے میں آپ کو کیا کہتے ہیں ارے بابا اتنا کیوں تم کیا کہتے پریشان ہو رہے ہو بات سنیے آگے آپ نے ہی کے معنی پوچھے ہیں ہی کے معنی پوچھے ہیں میرے اوپر فراری کا الزام لگا دیا آپ نے جبکہ میں ابھی آپ سے بات ہی کر رہا ہوں اگر میں فون بند کر دیتا اور فون کاٹ دیتا اور رکھ دیتا تب آپ کہتے تو میں سمجھتا بھی ہوں بھاگ رہا ہوں کہاں بھاگ رہا ہوں ممتاز ہے ہاں ہاں یہ بھاگنے کا بھاگنے سے میری مراد یہ ہے کہ میں نے کہا بتایا اچھا۔ کہ علوم میں ہی ممتاز ہے آپ اس ہاں۔ کو کیا سمجھ اس کے بعد علوم میں پھر آپ غلط عبارت پھر آپ غلط عبارت استعمال کریں علوم میں ہی ممتاز یہ عبارت نہیں علوم ہی میں ممتاز ہے ہاں یہ میں ممتاز ہاں، ہے ہاں آپ بولا ٹھیک ہاں۔ ہے خوش خوش نا ہاں ہاں خوش نہیں عبارت وہ بولیے اس میں خوشی کی بات نہیں ہے حقیقت بولیے نا سچائی بولیے آپ کا کام کیا تھا آپ کو وضاحت کرنی تھی نا میں کر چکا ہوں نہیں نہیں جناب میں نے آپ سے الٹا سوال نہیں کیا آپ کی باری تھی بولنے کی آپ سے کیا کہتے ہیں میں نے آپ نے یہ کہا کہ ہی کا کیا ہوگا ہی کا کیا ہوگا میں اس کی دو تین مرتبہ چار مرتبہ آپ سے وضاحت کر چکا پوری عبارت کا مطلب میں آپ کو بتا چکا پھر آپ نے ڈبل تین چار مرتبہ وہ سوال کیا میں نے تین چار مرتبہ اس سوال کا جواب دیا پھر جب آخر میں میں نے آپ کیفیت اور کمیت دو لفظ کیفیت اور کمیت دو لفظ استعمال کیے تھوڑی اس اعتبار سے جواب دیا تھا میں بار بار آپ کو تھوڑی جواب دوں گا وہی چیز آپ سنیے میں نے کہا تھا بتایا کہ انبیاء علوم ہی میں ممتاز ہے تو میں نے کہا تھا حضور علوم میں ہی ممتاز ہے تو آپ اس کی بذات فرمائے آگے نہ جائیں بذات تو کی میں نے اس کی بذات کی تھی کہ نہیں کی تھی آپ ہاں، کیا کی تھی نہیں کی تھی کہ نہیں ہاں آپ بتائیے نا کری تھی کہ نہیں میں نے آپ نے اس بات کی وضاحت کیا کی تھی کہ انبیاء علوم انبیاء علوم ہی میں ممتاز ہیں ہاں کیا مطلب بتایا تھا میں نے کیا بتایا تھا بتاؤ نا آپ کیا بتایا تھا مطلب اس کا مطلب نہیں ہاں ہاں میں چار مرتبہ ہاں۔ سمجھا چکا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے میری بات ہی نہیں سنی اللہ اکبر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا آگے آپ نہ جائیں آگے طرف نہ پوچھ رہے آپ سے کہ ہاں۔ علوم ہی میں ممتاز ہے ہاں۔ ٹھیک ہے علوم ہی اس کا معنی بتا دیں اس کی وضاحت فرما دیا آپ اس کا کہنا اس سے آپ کیا سمجھتے ہو اور کیا نظریہ اپنا رکھتے ہو یہ بتا دیں آپ نے مجھے کہا کا معنی نہیں جانتے ہو ہاں نہیں جانتے ہو آپ نے اس لیے میں نے بولا اس لیے میں نے بولا ہاں، اس لیے نہیں بولا اس لیے بولا میں نے سنیے میری بات سنی میں نے اس لیے بولا کہ جب میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ آپ اس عبارت کا جو اس عبارت میں جو ہی ہے اس کا مطلب مجھے بتا دیجیے اور لغت کے اعتبار سے اس کا معنی بتا دیجیے کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں تو آپ فوراً آپ کا تیور آپ کے تیور بدل گئے اور تیور بدلتے ہی آپ نے الٹا میرے سے سوال کر لیا اور آپ یہ کہنے لگے پہلے اچھا، بات سنیے پہلے بات سنیے پوری بات سنیے پوری کہہ سکتا ہوں کہ جب میں نے آپ سے کہا جب میں نے آپ سے کہا کہ انبیاء انبیاء علوم ہی میں ممتاز ہے ہاں۔ اس کی وضاحت فرمائے تو آپ نے ہی کیا کہہ دیا تو میں بھی تو کہہ سکتا ہوں نہیں جناب نہیں نہیں ابو ارقم صاحب آپ نے جب مجھ سے کہا آپ اس کی وضاحت فرمائیں میں تقریباً چار سے پانچ مرتبہ اس کی وضاحت کیا ہوں اور کل بھی کیا ہوں اللہ کا شکر ہے ساری ریکارڈنگ موجود ہے میں نے وضاحت کی ہے اس کی آپ کو شاید یاد نہیں ہے یا آپ کیا وضاحت کی کیا وضاحت کی ہے ہاں، وہ وضاحت میں واپس سے کر رہا ہوں وہ واپس سے کر رہا ہوں میں واپس سے کر دے رہا ہوں آپ کے علم کی کیا کہتے ہیں شاید آپ کو یاد نہیں رہا چلیے پہلے میں آپ کو کام کام کام کرو کرو کرو ایک ایک ابھی فون کاٹو اور لوگوں سننے میں تکلیف ہوگی دوبارہ کال کرو ٹھیک ہے کاٹو فون کٹو فنا جی جی ہاں میری بات سن لیں پھر آپ اس کے بعد بولے ٹھیک ہے جی ہاں دو منٹ آپ بات کرتے گئی تاکہ پھر کیا ہے وہ بعد میں بات سمجھنے میں آسانی ہو کہ شور خرابہ کام میں ہاں بولیے اچھا ٹھیک ہے دو منٹ میں بول دیتا ہوں پھر آپ بولیے جی بات یہ تھی کہ میں نے سوال کیا تھا فیضل ناز کی عبارت کے تعلق سے آپ سے کہ کیا وزیر صلی اللہ علیہ وسلم علوم میں ہی ممتاز ہیں جی آپ نے فرمایا کہ ہاں علم میں ہی ممتاز ہوں جی اس کے بعد میں نے دلیل مانگی دلیل کے طور پر آپ نے حدیث کے پاس بتائی کہ حدیث کے پاس وسلم نے شہادہ اکرام سے فرمایا کہ تم دنیا کے معاملات میں مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہو صحیح بول رہا ہوں نا جی ہاں ہاں اس سے آپ نے کہا کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دینی علم میں ہی ملتا دیں اس کے جی۔ بعد آپ نے پھر میں نے کہا کہ آپ نے یہ حدیث سے بات پیش کی ہے کہ آپ میرے سے زیادہ دنیاوی معاملات میں علم رکھتے ہوں ٹھیک ہے تو میں نے کہا کہ یہاں پہ دنیاوی معاملات کا ذکر ہے کہ دنیاوی معاملات میں جیسے آپ نے ابھی سے بات پیش کیا حالانکہ ابھی آپ کو وہ بتا رہے ہیں اس کا کیا بولتے ہیں یہ بھی سمجھ گئے آپ ہے ہاں، ہاں۔ وہ آپ کو دینا ہے ابھی میں نے والی کے پاس پڑھی نہیں میں نے پہلی بار سنی ہے جیسے اچھا۔ آپ کو کہہ دے رہا ہوں ہاں، ابھی میں نے پہلی بار سنی ہے آپ ایک کر دیں گے ان شاء اللہ یہ آپ کے کم علمی کی دلیل ہے چلیے بات پوری کیجیے میری کمی آپ ایک بات بتا دیں مفتی صاحب کیا آپ ساری حدیثوں کو جانتے ہیں آپ نے پڑھ لیا ہے نہیں نہیں میں کہتا ہی نہیں ہوں تو آپ کو کم ملے آپ اس بات کو کم دیکھیے میں تو تو طالب علم میں میں نہیں بول اللہ کہتے ہو یار آپ کے آپ کے جو متقدین ہیں وہ تو آپ کو علامت الدہری لکھتے ہیں اس لیے میں نے بولا اس لیے میں نے جی۔ بولا آپ کے جو معتقدین ہیں وہ آپ کو آپ کے جو معتقدین ہیں اور آپ کے جو ماننے والے ہیں وہ آپ کو علامت الدہری لکھتے ہیں علامہ ہی کہتے ہیں اس لیے میں نے کہا اچھا اچھا ہم کو علامہ ہی لکھتے ہیں ہاں ہم کو علامہ ہی ملتے ہیں ہاں جی۔ خیر اس سے بحث نہیں آپ بات پوری کیجیے آپ ٹھیک ہے چلیے چلیے میں ابھی آپ نے بیچ میں بول دیا تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینی دنیاوی معاملات میں تم مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہو اچھا ہاں۔ اب آپ نے اسے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ممتاز ہے ہاں۔ کہ یہاں پہ دنیاوی علم کا تذکرہ ہے ٹھیک ہے اب میں نے کہا کہ آپ لوگ بھی مانتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم مخلوق میں سب سے زیادہ ہے جی مخلوق میں سب سے زیادہ ہے جی۔ پھر آپ نے کہا نہیں ہم دینی علوم علوم میں میں دنیاوی کو ممتاز نہیں مانتے بلکہ غیر نبی دنیاوی علم میں حضو سے بڑا ہے دنیاوی علم جو ہے وہ غیر نبی کو نبی سے زیادہ ہے آپ ہاں یہ حدیث کہہ رہی ہے حدیث کہہ رہی ہے ہاں دنیاوی علم جو ہے وہ علم جو ہے غیر نبی نبی سے دنیاوی علم میں بڑا ہے جی ٹھیک ہے مان لیے نا ہاں۔ اچھا اب آپ نے قید کیا لگائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دینی علوم میں ممتاز ہیں ابھی تک علم تھا اب آپ نے لگا دیا خیر وہ ٹھیک ہے میں نے قید لگائی ہے وہ تو آپ کی وجہ سے لگائی ہے لیکن آپ بات چلیے پہلے میں آپ پہلے بات پوری کر لیجیے ہاں، شاید میرا ٹائم نہیں ہونے والا دینی علوم میں ممتاز ہے ہم نے آپ کی ایک دینی علوم میں وسلم ممتاز ہے اور کسی چیز نہیں چلیے ہو گئی بات آپ کی پوری بولیے ہاں میری بات پوری آپ بول دیں اس کے بعد میں بولتا ہوں جی۔ ٹائم کا خیال رکھیں جی جی ہمیں یہ کہہ رہا تھا آپ سے جی، کہ آپ نے جو بات پیش کی ہے وہ جو آپ کا اعتراض ہے جو آپ نے پوسٹ کی ہے اس میں لکھا ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء سے امتی سے علوم میں ممتاز صرف علوم میں ہی ممتاز ہیں یا آپ نے سوال کیا تھا نا یہ ہلو سوال کیا تھا نا آپ نے یہ کیا تھا کہ نہیں ہاں یا نام ہے تو بول رہے ہیں کیا بول رہے آپ آپ نے جو سوال قائم کیا ہاں کہ امتی سے علوم میں ہی ممتاز ہوتے ہیں یا آپ نے اعتراض ایک لکھا ہے اس میں سوال قائم کیا ہے ہاں تو کیا جی۔ ہاں اس سے کیا کہتے ہیں بحث ہماری بحث ہماری اصل یہ ہے کہ علوم میں ممتاز ہیں کہ نہیں صرف علوم میں ممتاز ہے بحث اس پر ہے ٹھیک ہے خیر یہ بات میں ہاں علوم ہی میں ممتاز ہے بحث اس پر ہے اصل کیونکہ الناس کی عبارت یہی ہے اصل اور یہ بات آئی بیچ میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف دینی علوم میں ہی زیادہ ہیں یا دنیاوی علوم میں بھی زیادہ ہیں تو میں نے آپ کو حدیث بتائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان ہے کہ میں دنیا کے معاملات میں دنیا کے معاملات میں تم مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہو اور آپ کو میں وہ واقعہ بھی بتا دے رہا ہوں کہ کھجور کے پیڑ کے متعلق واقعہ ہے کہ شاید دونوں کو ملانے سے پھل زیادہ ہوتے ہیں اس اس حدیث میں یہ واقعہ یہ جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا تھا یہ میں نے آپ کو بتا دیا یہ دلیل دے دی ہے اب بحث اس سے نہیں ہے کہ دنیاوی معاملات میں زیادہ علم رکھتے ہیں یا دینی معاملات میں زیادہ علم رکھتے ہیں اس پر بحث کرنا ہے تو انشاءاللہ شاء اپن کسی اور وقت میں بات کر لیں گے بحث اس پر ہے کہ انبیاء صرف امتی سے علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں یا دوسری چیز میں بھی ممتاز ہوتے ہیں بحث اس پر ہے تو آپ کا کہنا یہ ہے شاید جہاں تک میرا اعتراض ہے کہ آپ کے نزدیک یہ عبارت غلط ہے کہ انبیاء صرف علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ انبیاء علوم ہی میں نہیں ہر چیز میں ممتاز ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ آپ کا شاید مقصد ہے شاید شاید آپ کا مقصد یہ ہے کہنے کا کہ مولانا قاسم صاحب لالے نے جو عبارت پیش کی ہے وہ عبارت غلط پیش کی ہے نا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں نا ہاں اور آپ اس میں اعتراض کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں یہ جو بات لکھی کہ انبیاء صرف علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں یہ بات غلط لکھی ہوئی ہے انبیاء علوم ہی جی علوم ہی میں نہیں بلکہ اور چیزوں میں بھی مطلب اور دوسرے اعمال میں بھی ممتاز ہوتے ہیں ہے نا ہاں، بولتے ہیں جی جی جی تو آپ کے اعتبار سے شاید یہ ہے کہ انبیاء صرف علوم ہی میں ہمارے اعتبار ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء صرف علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں اعمال کے اعتبار سے امتی بھی انبیاء سے بڑھ سکتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی نبی ہو ٹھیک ہے نا یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہی ہمارا عبارت کا مقصد ہے اب میں اپنی بات مکمل کر لیا ہوں آپ اس پر کچھ اعتراض کریں یا آپ مجھ سے دلیل مانگیں گے تو انشاءاللہ میں اس کی آپ کو سامنے دلیلیں دوں گا اب آپ کے کیا اعتراض ہے آپ کو جی اب میں بولتا ہوں دیکھیے جناب ابھی تک جو ہماری گفتگو ہوئی ہے آپ میری بات سن لیں بیچ میں نہ بولیں ٹھیک ہے ابھی تک جو ہماری گفتگو ہوئی ہے سے ایک بات سخس ہو گئی کہ مفتی دیوبندی صاحب جو ہے نبی کو دنیاوی معاملات میں غیر نبی سے غیر نبی ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ ان کا غیر نبی کا علم جو ہے دنیاوی علم جو ہے وہ نبی سے زیادہ ہے ایک بات کی غریب کر دی دوسری بات ہم نے ان سے دلیل مانگی ہے کہ آپ کا کہنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علوم میں ہی ممتاز ہیں علوم میں ہی ممتاز ہیں اب اس کی جو ہے آپ دلیل پیش فرما دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ممتاز ہے اس کے بعد میں کہہ دوں گا ان شاء اللہ تبارک کو تعالیٰ ثابت کروں گا ثابت کروں گا کہ وہاں سے یہ عبارت کیوں ہٹائی گئی اگر ان شاء اللہ مجھے مل گیا تو علوم میں ہی ممتاز ہیں اور ابھی مجھے اس کے اس کے اندر آپ کے تو پرسنلی میں آپ کو ڈال دیتا ہوں اپنے ٹرن میں جب آپ آئیں گے نا تو آپ مطالبہ کریں گے تو ان شاء اللہ ہماری جو بات ہو جائے گی تھوڑی دیر میں شروع ہوں جس کے بعد بقیہ ہماری بات میں جس شروع ہوگی وہ اس میں ڈال دیتا ہوں جس میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی ہے کہ امبیا علوم میں ہی ممتاز ہوتے ہیں یہ بات نہیں لکھی ہے کہ علوم میں ہی ممتاز ہوتے ہیں یہ میں ڈال دوں گا اگر یہ بات صحیح تھی یہ بات اگر آپ آپ کے نزدیک صحیح تھی اس کو نکالا کیوں گیا اچھا دوسرے مولوی صاحب جو ہے دیوبند کے ان کا نام میں نمبر تو میں ان شاء اللہ دے سکتا ہوں اسکرین شیٹ مجھے مل گیا تو آپ رابطہ بھی قائم کر سکتے ہیں انہوں نے کہا ہر اعتبار سے ممتاز مانتے ہیں ہر اعتبار سے ممتاز مانتے آپ کا کہنا ہے علوم میں ہی ممتاز ہیں تو یہ آپ کی خانہ جنگی جو ہے وہ پہلے ختم کر لیجیے کلیئر کر لیجیے دوسری بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ کا کہنا علوم میں ہی ممتاز ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دنیاوی علم تو غیر نبی کا علم جو ہے زیادہ ہے دنیاوی علم نبی سے زیادہ ہے تو خالی دینی علوم میں آپ ممتاز مانتے ہیں تو آپ اس کے دینی علوم میں آپ ممتاز مانتے ہیں دینی علوم میں ہی ممتاز مانتے ہیں آپ اس کی دلیل پیش کر دیں قرآن سے پہلے پیش کریں اور اگر قرآن سے پیش نہ کر سکے تو آپ اس احباب سے پیش کریں ٹھیک ہے چلیے آپ جواب دیجیے میری بات ہو گئی جی آپ نے یہ کہا کہ میں آپ کو وہ عبارت دوں گا چلیے ٹھیک ہے آپ وہ عبارت دیجیے گا کیا ختم کی گئی ہے وہ آپ جب دیں گے تبھی اس پر بات کریں گے ان شاء اللہ جب میں اس کو سمجھ لوں گا پڑھ لوں گا دوسری بات آپ نے پیش کی کہ آپ نے دیوبند کے ابھی آپ مت بولیے مجھے بات کر لینے دیجیے آپ جی،, جی جی آپ نے کون سے عالم صاحب کی بات کی آپ نے نام بھی بتایا اور آپ نے کہا میں نمبر دے سکتا ہوں خیر کوئی بھی وہ آپ نے کہا کہ ہر اعتبار سے ممتاز ہوتے ہیں حضرت ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ہر اعتبار سے ممتاز ہوتے ہیں عمل کی بات چل رہی ہے اعمال کے اعتبار سے ممتاز نہیں ہوتے ہیں کیونکہ اور دیکھا جائے تو اعمال کے اعتبار سے بھی ممتاز ہوتے ہیں لیکن فرق کمیت اور کیفیت کا ہے ایک ہے مقدار اور ایک ہے افضلیت اور رتبہ اور مرتبہ ٹھیک ہے مرتبے کے اعتبار سے ہر چیز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممتاز ہیں رہی بات کمیت کی مقدار کی اور یہ جو تہذیب الناس کی جو عبارت ہے اس میں اصل مقصد کمیت یعنی مقدار ہی بتانا مقصد ہے کہ مقدار کے اعتبار سے امتی جو ہے وہ انبیاء سے بڑھ سکتا ہے ٹھیک ہے نا آپ کو مثال بھی دے سکتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں ایک حج کیا اور دوسرے جو لوگ ہیں دنیا کے اندر آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو دس دس پندرہ پندرہ حج کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا اگر ایک دور کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دنیا میں کتنے حافظ ایسے ہیں جو ہر سال کتنے دور کرتے ہیں تو مقدار کی بات ہے کمی اور کیفیت کی بات نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا اس عمل کا ہم مقابلہ کریں امتی کے عمل سے یہ تو ہو نہیں سکتا کیونکہ اللہ کے رسول نے جو عمل کیا ہے وہ کبھی بھی کسی بھی کے مقابلے میں نہیں آ سکتا کسی بھی امتی کے مقابلے میں نہیں آ سکتا آپ کے عمل کا جو مرتبہ ہے اور جو مقام ہے اور اس کی جو شان ہے وہ اس کا کبھی بھی ہم اس کی برابری کبھی بھی ہم نہیں کر سکتے ہیں یہ ہمارا عقیدہ اور اس عبارت کا پورا خلاصہ ہی ہے اور آپ نے جو خانہ جنگی کی اس کا میں نے آپ کو جواب دے دیا اور آپ دوسرے آپ نے دوسری بات یہ کہی کہ آپ کیا کہتے ہیں دنیاوی معاملات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ علم نہیں مانتے ہیں جی میں اس کی دلیل آپ کو دے چکا ہوں حدیث سے کہ خود حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تم عالم بھی عموری دنیا کم یا فی عموری دنیا کم جو بھی الفاظ ہوں کما کال علیہ صلاح وسلم ان شاء اللہ میں وہ حدیث آپ کو پہنچا دوں گا شام تک میں انشاءاللہ تلاش کر کے آپ کو پہنچا دیتا ہوں تو وہ حدیث آپ کو اور یہ بات میرا عقیدہ نہیں ہے یہ تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اور میں نے آپ کو بتایا بھی کہ وہ کھجور والا واقعہ پیش آیا تھا کھجور کے درخت تھا دونوں کا آپس میں ملانے کا تو پھل کم ہوئے نہیں ملایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کرنے پر صحابہ نے نہیں ملایا تو پھل کم ہوئے تو پھر صحابہ احترام نے غالباً شکایت کی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان سے معلوم بھی میری دنیا کی تم دنیا کے معاملات مجھ سے زیادہ جانتے ہو یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے دل پیش کر دی ہے اب اب آپ آگے اپنی بات کیجیے اور آپ نے جو اسکین پیش کرنے کے لیے بولا ہے وہ آپ اسکین پیش کر دیں اچھا ٹھیک ہے مفتی میرے صاحب آپ کی بات ہو گئی جی ابھی آپ ابھی سے پاک بھی پیش کر رہے ہو اس جی۔ کے بعد کہہ رہے میرا عقیدہ نہیں ہے کہ خیر نبی جو ہے دنیاوی علم میں نبی کے نبی سے بڑا ہے کیونکہ میرا عقیدہ بھی نہیں میرے حجیب کے پاک پیش کر دی آپ نے ایک ہی بات کہی ہے ہو سکتا ہے آپ کچھ اور کہنا چاہتے ہوں لیکن آپ نے جو کہا تھا میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا آپ وضاحت کر سکتے ہیں آپ کو حق حاصل ہے آپ وضاحت کر سکتے ہیں دوسری بات آپ نے اسکین کر دی ہے ابھی میں ان شاء اللہ ہماری بات ہو جاتی ہے میں ابھی آپ کو اسکین دے دیتا ہوں ٹھیک ہے جی دوسری بات میں نے دلیل مانگی تھی آپ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم علوم میں ہی ممتاز ہیں آپ قرآن سے دلیل پیش کر دیں اور خدا سے پیش نہ کر سکے تو حدیث پاک سے پیش کر دیں یا جہاں سے بھی آپ کے پاس دلیل ہو ہم پیش کر دیں ٹھیک ہے اب آپ جواب دے دیں اس کے بعد ہم بات مکمل کر لیتے ہیں تاکہ میں دوسرا کام کر سکوں ہم جیسے وہ ملے گا بارشہ منڈی سے ہم دونوں بات کر لیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بولیے جی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کیا آپ نے پہلے کیا اعتراض کیا تھا کہ میں نے کیا عبارت پیش کر دی آپ کا عقیدہ آپ یہ کہہ رہے ہیں اور حدیث اس کے خلاف پیش کر رہے ہیں واپس سے کہیے تو کیا بات نہیں آپ نے کوئی کہا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں لیکن حدیث آپ اس کے خلاف پیش کر رہے ہیں اور آپ نے کہا کہ آپ کو حق حاصل ہے وضاحت کرنے کا واپس سے آپ پیش کیجیے وہ کیا بات تھی ابھی کی جو بات آپ میرے سے جو ابھی کی بات پوچھیے اس کی بات کا جواب دوں میں آپ کو ابھی جو میں نے کہا ہے نہیں نہیں آپ نے کہا نا کہ شاید آپ کہنا کچھ اور چاہ رہے تھے اور آپ آپ شاید کچھ اور کہہ دیے آپ کو ہاں، ہاں، ہاں۔ بات وہ بات کہا تھا صاحب کا بات کرنے کا اس میں آپ نے کہا یہ میرا عقیدہ نہیں یہ تو حدیث پاک ہے ہاں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی۔ دنیاوی معاملات میں تم مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہو جی ہے نا جی تو وہاں پر جناب من عزیز مند میں نے کہا آپ نے کہا کہ میرا عقیدہ نہیں ہے کہ دنیاوی معاملات میں دنیاوی معاملات میں غیر نبی نبی سے زیادہ علم رکھتا ہے اچھا یہ مطلب میں نے یہ یہ لفظ لفظ جو کہا اس پر آپ اعتراض کر رہے ہیں اعتراض نہیں میں نے آپ سے پوچھا کہ کہیں آپ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں کیا ہاں، میں نے کیا ہوتا ہے جی، جی۔ آدمی کبھی کچھ کہتا تو سمجھ نہیں آتی اس جی، نے کہا کہ آپ کو میرا عقیدہ نہیں ہے اور پھر ابھی کے پاس پیش کر دے تو اس کی طرح وہ فرما دی ٹھیک ہے بولیے اس کی وضاحت یہ ہے میرا مقصد جی میرا مقصد یہ تھا کہنے کا کہ میرا مطلب آپ نے ہاں۔ جو بات کہی تھی کہ عمر دیوبندی صاحب آپ کا عقیدہ یہ ہے تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ میرا عقیدہ نہیں مطلب میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں یہ بات حدیث یہ بات کہہ رہی ہے اس کے اس کو مد نظر رکھ کر میں یہ کہہ رہا ہوں آپ یہ کہیں کہ صرف آپ آپ آپ اپنی طرف سے عقیدہ پیش کر رہے ہیں تو میں اپنی طرف سے نہیں میں حدیث کو پیش نظر اور حدیث کو سامنے رکھ کر یہ بات بول رہا ہوں ٹھیک ہے اب آپ کا عقیدہ ہے نا کس چیز کا اب حدیث پاک پیش کر دیے آپ نے تو ابھی ہاں تو آپ کا عقیدہ ہے نا ہاں جی میں حدیث کو سے زیادہ علم جی، جی۔ ہے دنیا ہاں جی جی حدیث کے اعتبار سے جی آپ کا عقیدہ ہے نا جی بالکل ہے اچھا، ٹھیک ہے اب بقیہ آپ ان شاء اللہ ہم آپ بعد میں کریں گے ابھی فون کرتا ہوں اور ان شاء اللہ میں آپ کو اس کے لینے کی کوشش کرتا ہوں ٹھیک ہے صاحب اس کو آپ پڑھ لیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس میں دیکھو لڑائی جھگڑا کچھ بھی نہیں کرنا ہے ہاں، ہاں، بس ہاں۔ سمجھنے کے لیے بات کرنی جو بات سے ثابت ہو جائے اس کو مان لیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو السلام علیکم گراہکار ایک دو تینش اور جانے اپنا خاص آفر ہلو جی السلام علیکم جی سلام کا جواب نہیں دیتے آپ کیا بات جی سلام کا جواب نہیں دیتے آپ اکثر اندازہ ہے جی جواب کے لیے ہم جی ہاں آئیے <clears throat> چلیے آپ نے اعتراض ٹھیک ہے جی بولیے ہاں۔ کل جو ہماری آپ کی گفتگو ہوئی تھی جی ٹھیک ہے آپ نے کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علوم میں ہی ممتاز ہیں ٹھیک ہے اس پر سے جب ہماری گفتگو آگے بڑھی تو آگے آپ نے کیا کہا کہ علوم میں ہی ممتاز ہیں اس سے مراد صرف دینی علوم ہے ٹھیک ہے جی صرف دینی علوم ہے دنیاوی علوم میں ہرگز نہیں بلکہ امتی دنیاوی معاملات میں نبی سے زیادہ علم رکھتے ہیں ٹھیک ہے ہاں تو یہاں پر ایک بار نوٹ فرما لیں کہ دنیاوی معاملات کا علم جو ہے وہ امتی تو نبی سے زیادہ ہے آپ اس چیز کو مانتے ہیں آپ نے کہا ہے آپ صرف جو ہے دینی علوم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ممتاز مانتے ہیں یعنی علوم میں ہی ممتاز اب علوم میں ہی اب دنیاوی اور ایک دینی ٹھیک ہے آپ دینی علوم میں ہی ممتاز مانتے دنیاوی علوم میں نہیں مانتے بلکہ امتی کو جو ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ امتی کو زیادہ علم ہے یعنی دیوبندی حضرات کو بھی جو ہے نبی سے زیادہ علم ہے دنیاوی معاملات میں نبی سے زیادہ علم رکھتے ٹھیک ہے یہ ہماری اور آپ کی بات ہو گئی اب آگے آپ فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں اب میں سنتا ہوں بولیے جی یہ بات آپ نے وضاحت کر دی ہے نا آپ نے اس کی نسبت ہماری طرف کر دی دیوبندی ایسا مانتے ہیں اور دیوبندی جو ہے دنیا کے معاملات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جانتے ہیں خیر بحث اس پر نہیں ہے اس کے جواب میں آپ کو دے چکا ہوں آپ کو حدیث میں مسلم شریف کے پہنچا چکا ہوں اس میں ہیں باقاعدہ الفاظ ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا تم دنیا کے معاملات میں مجھ سے زیادہ جانتے ہو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آپ نے صحیح مسلم جیسی کتاب پر یہ یہ کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ حسن ہے اس کو ثابت کر دیں میں نے اللہ کا شکر ہے آپ کو وہ بھی بھیج دیا آپ نے پڑھ لیا ہے کہ نہیں کیا ہے اب وہ آپ جانیں میں آپ کو جواب دے چکا ہوں خیر اور مدعا ہمارا اس پر نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے معاملات میں زیادہ علم رکھتے تھے یا دینی معاملات میں زیادہ علم رکھتے تھے اعتراض یہ نہیں ہے اور نہ یہ بحث بحث ہماری اس پر ہے بحث اس پر ہے کہ اللہ انبیاء جو ہیں انبیاء یہ علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں باقی رہا عمل تو بسا اوقات بظاہر امتی بڑھ جاتا ہے یہ تحزیر الناس کی عبارت ہے اس پر اس پر ہمیں گفتگو کرنی ہے اور اگر آپ تفصیلی گفتگو اس پر کرنا چاہتے ہیں جو حدیث پیش کی اور جو آپ نے ابھی پیش کی تھی انشاءاللہ اس پر بھی اپن اور کسی وقت بحث کر لیں گے اور گفتگو بھی کر لیں گے انشاءاللہ ابھی ہمارا پس منظر اور ہمارا جو مدعا ہے اور جو پیش نظر ہے وہ یہ عبارت ہے کہ انبیاء علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں باقی رہا عمل تو بسا اوقات امتی اس میں بڑھ جاتا ہے مجھے اس پر دلیل دینی ہے اور میں آپ کو اس پر دلیل دے رہا ہوں ایک منٹ مفتی صاحب ایک بات میں آپ کو روکنا چاہوں گا ممتاز ٹھیک ہے جی علوم میں بھی ممتاز ہے جی۔ آپ ممتاز کی وضاحت فرما دیں ممتاز کیا وضاحت فرما ممتاز کی کس حساب سے ذرا یہ بتا دیں ہاں ممتاز ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممتاز کا معنی کیا ہے بڑے ہوئے ہوتے ہیں الگ ہوتے ہیں جی۔ ان کا ایک مقام الگ ہوتا ہے علوم کے معاملے میں انبیاء کا جو علوم ہوتا ہے اور انبیاء کا جو علوم ہوتا ہے خصوصیت ہاں جی خصوصیت یعنی جی، افضلیت ٹھیک ہے نا جی جی آپ دیکھیے ایک دلیل میں آپ کو میں آپ کو تین چار دلیلیں دوں گا کیونکہ میرا کام ہے دلیل دینا آپ کو اس پر رد کرنا جناب جناب جناب جی۔ صاحب ایک ہی دلیل اس پر مکمل بات ہو جائے پھر آگے بات کریں گے اس میں کوئی بھائی تو ہے نہیں بھائی ہم کو ذاتی معاملات میں تو پڑھنا نہیں نہیں ذاتی معاملات میں نہیں حضرت اصل میں کیا ہے نہیں نہیں اصل میں کیا ہے کہ صرف یہی تھوڑی کرنا ہے یار آدھے گھنٹے بات تو صرف پندرہ منٹ کی طے ہوئی تھی پندرہ منٹ میں ہو جائے گا آدھے گھنٹے کل ہو گئی اب آدھے گھنٹے آج طے ہوا ہے اب کب تک اس پر اتنا لمبا تھوڑی کھینچنا ہے ہاں میں یہ کرتا ہوں میں ایک دلیل پیش کرتا ہوں جی جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان شاء اللہ میں ہاں، پہلے میں ہاں پہلے میں عبارت کی تھوڑا سا وضاحت کروں گا ان اس کے بعد دلیل پیش کروں گا ٹھیک ہے نا جی، ٹھیک ہے عبارت کا مطلب یہ ہے کہ ہم مولانا قاسم صاحب نانوفی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ بظاہر کا لفظ استعمال کیا ہے اور دو چیزیں ہوتی جیسا کہ میں نے کل بھی کہا تھا ایک چیز ہوتی کیفیت اور ایک چیز ہوتی کمیت کیفیت یہاں چاہوں گا ہمارا سوال تھا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی ممتاز ہے تو خالی کس دلیل دے رہا ہوں یار اسی کیون سی بات کر رہے ہیں جی، جی، جی۔ ہاں،, ہاں ہاں علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیں یا انبیاء کو لے لیں ٹھیک ہے نا عبارت تو اصل انبیاء ہے وہاں پہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص نہیں کیا گیا ہے تمام انبیاء کو شمار کیا گیا ہے ٹھیک ہے نا آپ اس کو الگ سے الگ سے نکال کر اس میں سے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں تو یہ بہتر نہیں ہے کیونکہ جو عبارت ہے اس پر بات کرنی ہے اور اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی بولتے ہیں علوم ہی میں ممتاز ہوتے تو بالکل میں اس پر بھی بات کرتا ہوں اسی پر کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف علوم ہی میں ممتاز ہیں باقی رہا عمل تو بسا اوقات یا بظاہر جو بھی الفاظ مجھے میرے سامنے کتاب نہیں یاد نہیں کہ بظاہر امتی اس میں بڑھ جاتا بظاہر کا لفظ استعمال کر رہے ہیں حقیقت کے اعتبار سے نہیں بول رہے بظاہر حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اور ظاہر کچھ اور ہوتا ہے اب دو لفظ ہیں ایک ہے کیفیت اور ایک ہے کمیت کیفیت کا مطلب ہوتا ہے کہ اس وہ عمل کس درجے کا ہے اور کمیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی مقدار کتنی ہے آپ دنیا کے اندر دیکھیں گے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا ہے اور آج کل کتنے امتی ایسے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حج کیے ہوئے ہیں چار کیا ہے کسی نے پانچ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ساٹھ کے لگ بھگ ہوئی ہے تو کتنے امتی ایسے ہیں جن کی عمر تقریباً ستر ہو رہی اسی ہو رہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھی جتنی ان سے زیادہ نمازیں انہوں نے پڑھی بہت ساری مثالیں ایسے ہیں آپ حج کو لے لیجئے عمرہ کو لے لیجئے نماز کو لے لیجئے روزے کو لے لیجئے بہت ساری ہیں ایسے یہ بتانا تھا رہی بات طریقے کی اور درجے کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نماز اور پوری دنیا کی ایک نماز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے درجے کے اعتبار سے اور افضلیت کے اعتبار سے اور مقدار کے اعتبار سے تو امتی بڑھ سکتا ہے لیکن افضل اور درجے افضلیت اور درجے کے اعتبار سے اس میں بڑھ نہیں سکتا اس کی پہلی دلیل یہ لیجیے امام راز امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر جلد دو سفر نمبر مجھے یاد نہیں آپ کو میں اسکین بھیج دوں گا اس کے اندر فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے اس امت کے اندر کہ اس امت کے اندر بہت سے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عملی مشقت کے اعتبار سے بڑھے ہوئے ہیں عملی مشقت ان کی زیادہ ہے تفسیر کبیر کے اندر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہوئی ہے اور یہی بات مولانا قاسم صاحب نانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں کہ عمل کے اعتبار سے امتی بظاہر بڑھ سکتا ہے یہی تفسیر کبیر کے اندر بھی مولانا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں یہ بات میری مکمل ہو گئی اب آپ اس پر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو بتائیں اچھا اچھا ایک جواب دیتے کہ آپ حقیقت اس میں تو بظاہر لکھا ہوا ہے نا اوقات جی حقیقت عمل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممتاز ہے یا نہیں امت سے جی اس کا جواب دیجیے حقیقت ہے نا حقیقت عمل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممتاز ہے یا نہیں عمل میں ممتاز ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز ہے وہ ایک نماز ہے جناب آپ میری بات نہیں آپ نے یہ کہہ دیا کہ عمل میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممتاز ہیں حضرت میرا تو مطلب آپ تو میرے کو پوری بات بھی نہیں کرنے دے رہے اور آپ اسی پر روک دے رہے ہیں بات تو پوری سنی ہے اچھا وضاحت کر لیجیے ہاں بات پوری سنیے ایسا مت کیجیے کہ بیچ میں آدھی بات لے کے آپ اس کا مطلب غلط نکالے عمل میں حقیقت میں <laughs> نہیں آپ تو اسی کو پکڑ کے بیٹھ گئے اور فوراً آپ بظاہر کا لفظ ہے ہاں بظاہر کا لفظ ہے ہاں جی, ہاں۔ ہاں، جی، سنیے کہہ رہے ہیں وہاں پر بظاہر کا لفظ بتا رہے ہیں آپ ہاں سنیے تو حقیقت ہاں تو اس کا مطلب طور پر عمل میں نبی کریم رحمۃ الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ممتاز ہیں ہاں۔ عمل میں ہاں تو بتا رہا ہوں نا تو سنیے اس کا مطلب بتا رہا ہوں نا حقیقت میں ممتاز ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ اچھا۔ ارے یار یار آپ کی بات ہی کرنے دے رہے حقیقت میں ممتاز ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نماز اور پوری امت کی ساری نمازیں ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ایک طرف اس اعتبار سے ممتاز ہے اس کی اس کی افضلیت اس کا مرتبہ اس کی شان اس کا مقام اور اس کا جو بھی آپ کہہ لیجیے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرف ہے اور پوری امت کی ایک طرف ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا مقابلہ امت پوری امت کی نماز نہیں کر سکتی اس اعتبار سے حقیقت میں عمل میں ممتاز ہیں مقدار کے اعتبار سے مقدار ہاں مقدار کے اعتبار سے ممتاز نہیں ہے آپ تو پوری کرنے دیجیے تیار ہو گیا ہو گیا کر رہے ہو تو حضرت میرے کو بات آپ نے میرے کو آپ نے اعتراض کیا تو میں اس کی وضاحت تو کر دوں ہاں۔ آدھے گھنٹے کے وقت ہے تو ٹھیک ہے بول لیجیے کہیے بولیے نہیں میں آپ کو موقع دوں گا بے فکر رہیے آپ مقدار کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہو رہی حقیقت کے اعتبار سے مطلب یہ ہے کہ مرتبہ شان اور افضلیت کے اعتبار سے ممتاز ہیں بولیے آپ آگے ہاں دیکھیے پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ علوم میں ہی ممتاز ہوں اس کے بعد کیا ہو گیا آپ نے کہا نہیں دنیاوی علوم میں ممتاز حضرت دنیا بھائی سنیے ایک منٹ میں روکنا چاہتا ہوں آپ کو روکنا چاہتا ہوں روکنا چاہتا ہوں ایک منٹ میں نے پہلے بھی کل بھی اس بات کی وضاحت کر دی تھی آج کی آج بھی اس بات کی میں نے وضاحت کر دی کہ ہمارا مدعا یہ نہیں کہ دنیاوی علوم میں ہے کہ دینی علوم میں ہے ہم نے آپ سے یہ بھی کہا کہ اس پر انشاءاللہ بعد میں بحث کر لیں گے ابھی بات اس, اس تحزیر الناس کی عبارت پر آئیے آپ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس ہاں ابھی ہو گیا کہ علوم میں ہی ممتاز ہوں علوم میں ہی آپ نے کہہ دیا قید لگا دی کہ دینی علوم میں دنیاوی میں نہیں ٹھیک ہے اچھا آپ نے کہا کہ عمل میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممتاز ہیں ہاں۔ عمل میں بھی ممتاز ہیں جی۔ کہا نا آپ نے جی۔ عمل میں بھی ممتاز ہے ہاں۔ پھر کہا علوم میں ہی ممتاز ہیں ہاں۔ یہ دو چیزیں علوم میں ہی ممتاز ہونا پھر کہنا کہ عمل میں بھی ممتاز ہے کہا کہ نہیں کہا آپ نے جی، علوم میں ہی ممتاز ہے تو پھر عمل میں ممتاز ہو گئے جی اعتراض کر رہے ہیں آپ کا کیا کریں گے آپ جی ہاں ہے آپ نے کہا ہاں، میں ہی ممتاز ہے حضرت میں آپ کا سوال سمجھ گیا اس کے بعد کیا ثابت ہوتا ہے کہ کچھ کسی میں ممتاز نہیں ہے لیکن آپ نے کہا عمل میں بھی ممتاز ہیں ٹھیک ہے عمل میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممتاز ہیں اچھا دوسری بات دوسری بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا الفاظات الومیہ صفحہ نمبر تین سو انتالیس حصہ پنجم لکھا ہے جس وقت مولانا جس وقت مولانا نے لکھی کسی نے ہندوستان بھر میں مولانا کے ساتھ موافقت نہیں کی بجٹ مولانا عبد الحریدے اس کا کیا مانا ہے آپ کو کو اس بتانا پڑے گا پھر سے کہو جس وقت مولانا نے لکھی کسی نے ہندوستان بھر میں مولانا کے ساتھ موافقت نہیں کی بجٹ اچھا۔ مولانا عبدالحرید نے ٹھیک ہے آپ اس کی وضاحت فرما دیں اوکے اچھا دوسری بات میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا اس کی وضاحت سنیے آپ نے وضاحت میں اس کی وضاحت آپ اسکین بھیجیں گے اس کے بعد میں دیکھوں گا ہاں، بغیر دیکھے میں وضاحت کیسے کروں گا ٹھیک ہے چلیے چلو ٹھیک اوکے ایک بات اور کہنا چاہوں گا حضرت انس بن مالک رضی اللہ السلام بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دن میں سو گئے فرمانے لگے آپ کو پسینہ آیا میری والدہ ایک شیشی لے کر آئی اور آپ کا پسینہ پوچھ پوچھ کر اس میں ڈالنے لگی نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا اے یا یہ کیا کر رہی ہو انہوں نے جواب دیا آپ کا پسینہ ہے جس کو ہم اپنی خوشبو میں ڈالیں گے اور یہ سب خوشبو میں اچھی خوشبو ہوگی اچھا ایک بات کہنا چاہوں گا آپ کا ماننا ہے کہ علوم میں ہی ممتاز ہیں ٹھیک ہے اب علوم میں ہی ممتاز ہیں تو بتاؤ نبی کا پسینہ غیر نبی کے پسینے سے ممتاز ہے یا نہیں خصوصیت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے پتی ہاں, ہاں، سے ہاں، ہاں، اچھا، آپ کو ہنسنا ہے جناب من میں نے ابھی سے آپ سے سوال کیا ہے اچھا اچھا چلیے نبی کا ہاں غیر نبی کے پسینے سے بہتر ہے کہ نہیں جی۔ خصوصیت رکھتا ہے کہ نہیں بولیے اچھا آپ بولو مجھے کیا ہے آپ اپنی بات مکمل کیجیے پھر میں بولوں گا اچھا اچھا ٹھیک ہے اب میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مان لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دینی علوم میں ہی ممتاز ہیں اچھا میرے سامنے ایک عبارت گھوم رہی ہے میں اس کے تعلق سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ سوچیے بات جس کی چل رہی ہے اسی عبارت کو پیش کیجیے اور اسی پر دلیل پیش کیجیے دوسری عبارت مت پیش کیجیے اور اگر آپ کو کوئی سوال کرنا ہے تو دو سوال کام کر سکتے مطلب بیچ میں گٹ مت کیجیے نا دو سوال کیجیے اب اس کا میں جواب دے دوں اس کے بعد کیجیے تین سوال چار سوال کریں گے میرے ذہن میں بھی نہیں رہے گا اور آپ کو بھی یاد نہیں رہے گا اس طرح مت کیجیے گٹ مت کیجیے ملا مت دیجیے گھونٹ مت دیجیے اس کو الگ الگ کریے تاکہ بات واضح رہے آپ نے دو سوال کیے میں اس کا جواب دیتا ہوں اب ٹھیک ہے hello hello hello hello hello کون سی کار لے ہاں بیلنس ختم ہو گیا حضرت بیلنس ختم ہو گیا اچھا جی اب بتائیں آپ مکاری اور مکر ایک چیز ہے کیا میں نے کیا کہا تھا آپ کو میری بات پوری سنائی میں نے آپ نے یہ کہا تھا کہ تم نے مکاری اور مکر کیا ہے میں نے اس پر آپ سے یہ سوال کیا ہاں۔ کہ مکاری اور مکر ایک چیز ہے کیا میں نے کہا تھا مکاری اور مکر کی ہے ہاں ہاں مکاری اور مکر کی ہے ہاں تو اور کا لفظ جب سے بات کرتا ہے تو کبھی کبھی زبان سے نکل جاتا ہے وہ کبھی کبھی زبان سے میں نہیں پوچھ رہا ہوں مجھے اور سے کوئی لینا دینا نہیں تم کو بتاؤں ایک ایک بار میں تم کو بتاؤں تمہاری غلطی ہاں بتاؤ بتاؤ تم نے جب تم اکرم یعنی رات سے بات کر رہے تھے اس نے مدعی علیہ بولا تھا کہ نہیں بولا تھا ہاں بولا تھا ہاں تو آپ نے اس پر کیا کہا تھا کیا کہا تھا کہا تھا اس کو یہ نہیں پتا کہ مدعا علیہ ہوتا ہے آپ نے کہا تھا نا ہاں تو ہاں نہیں ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے آپ ابھی مجھ سے مدئی علیہ کا سوال کر رہے ہیں پہلے میرے سوال کا تو جواب دے دو پھر میں بتاؤں آپ کو مدئی علیہ ہوتا ہے ہاں، مطلب- میں نے کہا میرے زبان سے مکاری اور مکر بول رہے کیا بول رہے مکر اور مکاری کیا بول رہے آپ ہاں آپ سے میں نے یہ سوال کیا ہے کہ مکاری اور مکر ایک چیز ہے کیا چور پر آپ نے شور کیا اس کا جواب دیا تو بھاگ کر یہاں پر ہے مکاری پر آ حضرت میں نہیں میں بھاگا ہی نہیں حضرت سنو سنو آپ جھوٹ بولتے ہو آپ سب سے پہلے جھوٹے ہو میں نے آپ نے جب مجھ سے کہا کہ چور مچا ہے چور تو میں نے کہا آپ سے اس کی کی چور چور بول رہے ہیں آپ آپ اس کے بعد میں نے سے سوال کیا چوری کی تو آپ نے جو ہے نا دوسری بات پر میں نے کہا چور مچایا چور ہم نے سنا چور مچایا چور نہیں سنا ہے تو آپ نے کہا چوری کیا کرتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے اس کے بعد جو ہے غیرت کا دودھ پیا ہے تو جھوٹ بولا ہے تو یوٹیوب پہ ویڈیو ڈالی تم بات لے گئے گھما کے اور آپ نے مجھے یہاں پہ لا کے کھڑا کیا آپ نے آپ نے نہیں نہیں نہیں آپ نے بات بڑھائی کی میں نے بڑھائی آپ نے بات بڑھائی کی میں نے بڑھائی آپ نے بات بڑھائی کی میں نے بڑھائی حضرت میں نے اعتراض کیا تم نے جواب دیا کیا جی بالکل دیا بالکل دیا میں نے ہر چیز کا جواب دیا میں نے آپ کو اعتراض کیا ہے حضرت ابھی میں تقریر پر بات چل رہی ہے میں تقریر پر بات چل رہی ہے میں تقریر پر بات چل رہی ہے مال میں تقریر پر بات چل رہی ہے کس پہ چل رہی ہے ابھی بات تحجر الناس پہ چل رہی ہے بات تحجر الناس پہ چل رہی ہے ہلو ہلو بات کر رہے ہو ہاں میں ہاں تحجر الناس پر بات چل رہی ہے تم ابھی تحجر الناس پہ بات کر رہے ہو ہاں میں نے تو شروع نہیں کیا آپ سے میں نے کہا تو آپ کیا کہتے ہیں کہاں کہاں لے گئے اٹھا کے حضرت حضرت کسی کو کسی کیا کہتے ہیں چڑھانا جائز ہے آپ کے یہاں نہیں نہیں جائز ہے آپ کے یہاں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنے کیا کہتے ہیں آپ آپ کے اوپر کیا تاریخ ابھی آپ کو یہ بات جواب دینا پڑے گا آپ نے مجھے یہ کہا کہ تم نے نہیں نہیں سنو آپ نے الزام لگایا اس بات کا میرے اوپر کہ میں نے مکاری اور مکر کیا میں نے آپ سے یہ سوال ہاں۔ کیا ہے کہ مکاری اور مکر ایک چیز ہے یا نہیں میں نے کہا کہ میرے زبان سے نکل گیا مکاری اور مکر ٹھیک ہے نکل گیا ٹھیک ہے نکل گیا حضرت جب میں نے آپ سے وہاں یہ کہا تھا کہ عرف عام میں ایسا جملہ استعمال کرتے ہیں تو آپ نے کہا تھا کہ آپ نے کہا آپ بات کو دوسری جگہ لے گئے جبکہ میں بات کو دوسری جگہ نہیں جملے میں جس طرح عرف عام میں استعمال ہوتا اسی طرح میں نے استعمال کیا تھا آپ نے قسم کے اوپر کھینچا اور اس کے بعد اتنا کھینچا کہ بات میری بڑھائی ایک گھنٹے تک لے گئے مدعے کی بات ہی نہیں کی آپ نے اور اب میں اب آپ نے کی ہے مکاری اور مکر کی بات اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے منہ سے نکل گیا جب میں آپ سے اس کی وضاحت طلب کر رہا ہوں اور میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ ایک چیز ہے یا نہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے زبان سے نکل گیا مطلب ہاں۔ اتنا وضاحت کر دیجئے کہ آپ نے غلط کہا یہ ہاں میں نے غلط کہا بس ٹھیک ہے بس بس یہی چاہتا ہوں یاد رکھیے گا آپ نے مکاری اور مکر جو مجھے کہا آپ نے یہ غلط کہا ٹھیک ہے نا مکاری کی ہے مکر کیا ہے اب دونوں ایک ہے الگ مطلب جہاں تک کہ فی الوقت میرے علم میں کہ ایک ہی ہے ایک ہی فخر کیا ایک اچھا، ہی ہے ہاں اور پھر اتنی دیر سے آپ جواب کیوں نہیں دے رہے تھے جب ایک ہے میں یہی پوچھا تھا مکاری اور مکر ایک چیز ہے تو آپ جواب کیوں نہیں دے رہے تھے کیا جواب نہیں دے رہا تھا یہی میں آپ سے حضرت میں آپ سے مجھے خیال ہے کہ دس منٹ ہو گیا ہوگا میں دس منٹ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ مکار حضرت ابو ارکم رضوی صاحب کیا مکاری اور مکر ایک چیز ہے بار بار آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں آپ اس کا جواب دس منٹ چلانے کے بعد دے رہے ہیں اور کب دے رہے ہیں کب دے رہے ہیں جب رجوع کر لیا جب کہہ دیا کہ ہاں میں نے غلط بولا اور جب کہہ رہے ہیں کہ میری زبان سے نکل گیا اور اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں آپ اس کے یہ پہلے بھی آپ کو کہا تھا پہلے بھی تو کہا تھا نہیں نہیں پہلے نہیں کہا تھا حضرت نہیں نہیں ابو رقم صاحب ابو ارقم رضوی صاحب ابو ارقم رضوی صاحب پہلے آپ نے نہیں کہا تھا جب میں نے آپ کے اوپر پریشر ڈالا جب میں نے آپ کے اوپر پریشر ڈالا اور میں نے کہا کہ آپ کے نزدیک ایک چیز ہے کیا جب میں نے بار بار پوچھا تب آپ نے یہ بولا کہ مکاری اور مکر بولا اور بیچ میں آ گیا اور اس طرح ہو گیا پھر آپ نے اس کی تعویل یہ کی پہلے نہیں کہا آپ اگر جب میں نے پہلے سوال کیا پہلے سوال کیا جب میں نے ہاں؟ آپ کی بھی غلطیاں ہوئی ہے کیا غلط ہوئی ہوں بتائیے حضرت یہ بولیے یہ پر آپ کو بات کرنا ہے نا تو تحزیر الناس کی عبارت جب پوری ہو جائے نا اس کے بعد میرے پاس آپ فون لگائیے گا اور میری جتنی بھی غلطیاں ہیں وہ آپ مجھے بتائیے گا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے ابھی بند کرتے اس کو کس کو بند لوں کس کو ابھی بات بند کر رہا ہوں اور آپ سے ہاں۔ نہایت ہی آجیزانہ اور مخلصانہ درخواست کر رہا ہوں کہ آپ جو ہیں تحزیر ناز کی عبارت پر بحث کریں بات کو ادھر ادھر مت گھمائیے جناب میں اللہ کا شکر بات یہاں ہاں؟ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے ارے اگر میں آپ سے ابھی کہہ دوں اگر میں آپ سے ابھی کہہ دوں تو آپ ثابت نہیں کر پائیں گے کہ میری وجہ سے ہوا یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے بتاؤ ثابت کرو ہاں ثابت کروں آپ سے میں نے کہا کہ آپ یہ بتائے کہ ابھی علوم ہی میں ممتاز ہوں جی۔ یہ معنی سے بات ہو رہی تھی نا ہاں اب آپ یہاں سے اس کے بعد جو آپ نے کہا کہاں سے بات لے کر گئے ایک منٹ سنیے سنیے ایک منٹ بیچ میں رک جائے ایک بات بولی نا آپ نے ایک بات بولی نا آپ نے ایک بات بولی نا آپ نے نہیں ہے ہوش میں نہیں ہے یہ بات بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی ارے میں نے یہ شروع میں بولا ہوش میں نہیں ہے کب جب ڈیڑھ گھنٹے کی بات ہو گئی اور آپ ڈیڑھ گھنٹے کی بات ہو گئی ایک گھنٹے کے بعد میں نے ہوش کا لفظ استعمال کیا تھا ایک گھنٹے کے بعد میں نے تم ہاں؟ تم نے نے بھی بھی تو بولا بولا نا نا بیچ میں جب تو آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ آپ مجھے گالیاں دیے جائیں آپ مجھ پر الزام لگائے جائیں آپ میرے ساتھ جو بھی کیے جائیں میں خاموش بیٹھا رہا آپ کیا کہتے ہیں آپ مجھ پر الزام لگائے تو میں خاموش رہوں کس پر شروعات آپ نے کی حضرت الزام لگائے میں نے تو آپ کے اوپر کوئی الزام ہی نہیں لگایا نہیں لگا ہوش میں نہیں ہے یہ کہاں کو ہاں؟ پتا ہی نہیں ہے ترک میں بولا جاتا ایک منٹ ہاں؟ ترک میں بولا جاتا ہے کہ نہیں آدمی جب بات کرتا کوئی غلط بات بولتا ہے کوئی بات اگر اس کو بتائی رہتی وہ اس کو دوبارہ نہیں بولتا بولتا ہے ہاں؟ ہوش میں ہو کہ نہیں ہو ہوش میں ہو کہ نہیں یہ بولا جاتا ہے کہ نہیں آپ نے کہا آپ نے کہا سب سے بڑے مناظر بریلویوں کے آپ کو تو خوش آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ میں آپ کو سب سے بڑا مناظر بول رہا ہوں بریلویوں کا آپ نے میری طرف منسوخ کیا کہ آپ کہتے ہو کہ میں بریلویوں کا سب سے بڑا مناظر ہوں ارے آپ کہتے ہیں میں خود کہہ رہا ہوں نا میں ابھی کہہ رہا ہوں آپ تو آپ سب سے بڑے مناظر ہے کے وہ بات جو میں نے نہیں کہی ہے وہ میری ہاں؟ طرف کر کر کے آپ آپ اعلان رہے ہو کہ حضرت جب آپ نے پرسنل پرسنل میں میں ریکویسٹ آپ نے مجھ سے کی تھی کہ مناظرہ کر لو اس پر مناظرہ کر لو مناظرہ کر لو کتنی مرتبہ آپ نے ریکویسٹ کی تھی جواب دوں گا ہاں؟ میں نے مفتی مجاہد کو بلایا تھا مفتی مجاہد کو بلایا تھا ہاں؟ تو ہم نے کیا بولا تھا آپ کو اگر مفتی مجاہد صاحب سنو اگر مفتی مجاہد صاحب کو ہی بلا رہے تھے آپ تو ان سے پرسنل میں بات کر لیتے کیا پرسنل میں بات کر لیتے گروپ میں کیوں بول رہے تھے بلاک کر کے رکھے تھے مجھے کس نے کہا بلاک کر کے رکھے تھے بلاک کیا تھا کہ نہیں کیا تھا ان سے بات کرو پہلے آپ ٹھیک ہے میں یہ بات پوچھ لوں گا اگر آپ ان پر فون کر سکتے تھے آپ فون کر سکتے تھے میری بات دوسری سنو کیا فون ہاں، کر سکتے تھے فون کرتا ہوں وہ بات نہیں کرتے پوچھوں سے فون کاٹ دیتے میرا پوچھوں سے اچھا ہاں پوچھوں سے حضرت ہاں، کیا بول رہے ہو پہلے خود سوچ سمجھ کے بولو پوچھ لو ان سے مفتی مجاہد صاحب کی بات کر رہا ہوں یہاں سے کتنا تیرہ چودہ روپیہ کال کرتا ہے میں نے ان کو کال کیا ہے پوچھو ان سے پوچھو پہلے ان سے اچھا چلو ٹھیک ہے میں یہ پوچھ لوں کال کیا بات نہیں کیا اچھا دوسری بات ہاں۔ ہم نے آپ کو بلایا تھا آپ کے مفتی مجاہد صاحب کو بلایا تھا کس کو آپ نے کیا میں نے کیا جواب دیا تھا آپ نے کہا وہ مناظرہ نہیں کرتے ہاں کیا مطلب تھا میرا اس سے تم نے کہا تھا کہ اور آگے کیا بولا تھا ارے اللہ کے بندے کہا تھا کہ نہیں آگے کیا بولا تھا یہ بتائیے پہلے پوری بات نقل کیجیے نا آدھی بات نقل کر کے جھوٹ بولتے ہو یار نہیں نہیں نہیں آپ جھوٹ بولو گے تو میں آپ کو کبھی یہ تھوڑی میں کہہ دوں گا جھوٹ نسبت کرو گے تو میں بول دوں گا جھوٹ نسبت بول رہا ہوں ہاں جھوٹ بول رہے ہیں آپ میری پوری بات نقل ہی نہیں کر رہے ہیں آپ آدھی بات نقل کر رہے ہیں تو جھوٹ ہی ہوگا نا آدھی بات نقل کیا ہوں لیکن صحیح کیا ہوں نہیں نہیں آدھی بات نقل کرے تو عجیب آدمی آدمی آدمی آدمی آدمی ایک ایک ایک ایک کی کی کی کی پوری پوری پوری پوری بات بات بات بات آپ آپ آپ میں میں میں سے سے سے آدھی بات نقل کریں گے اور آپ یہ کہیں گے کہ میں جو آدھی بات نقل کر رہا ہوں وہی صحیح ہے یہ طریقہ ہے ارے جناب سنیے میں آپ کے سامنے وضاحت کرتا ہوں آج اچھا وہ آپ نے مجھے یہاں یاد دلا دیا آپ واٹس ایپ پہ بھی مجھ سے پوچھ رہے تھے میں نے جو کہا تھا میں نے یہ کہا تھا نہیں نہیں اب میں وضاحت کر رہا ہوں اپنے جملے کی تو آپ بات میں میں بیچ مت بولیے مجھے وضاحت کرنے دیجیے مجھے وضاحت کرنے دیجیے ابو ارقم رضوی صاحب ابو ارقم رضوی صاحب ابو ارقم رضوی صاحب میری بات مکمل کر لین دیجیے میری بات بات پوری پوری ہونے دو آدھی بات نقل کر رہے ہو نا پوری کہاں کر رہے ہو ارے میری بات پوری ہونے دو پہلے میں کیا ہاں، سناؤ آپ نے کہا تھا میں آدھی بات مان لو ہاں؟ لو میں ہاں۔ پوری بات ہے آپ نے کہا تھا نا مناظرہ نہیں کرتے کہا تھا نا ہاں کہا تھا ہاں آدھی بات بتا رہا ہاں، اس کے بعد آپ نے کیا کہا ہاں کیا میدان میں آ جاؤ کہا تھا میدان میں آ جاؤ کہا تھا نہیں اس کے علاوہ میں نے کیا کہا تھا جب آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ وہ مناظرہ نہیں کرتے آپ نے جب یہ سوال کیا تھا میں نے کیا جواب دیا تھا اس کا کیا جواب دیا تھا کیا جواب دیا تھا بتاؤ نا آپ کہ اس گروپ میں مناظرہ نہیں کرتے یہی جواب دیا تھا اور کچھ نہیں اچھا۔ کہا تھا کیا تھا پھر آپ نے تو جب آپ کو پوری بات ہی نہیں معلوم ہے جب آپ کو پوری بات ہی نہیں معلوم ہے جب آپ کو پوری بات نہیں معلوم ہے تو کیسے آپ نے ہمارے اوپر الزام لگا دیا ارے اللہ کے بندے میں اس گروپ کی بات کر رہا ہوں ہاں اللہ کے بندے اللہ کے بندے میں بھی اسی گروپ کی بات کر رہا ہوں پرسنلی بات نہیں کر رہا ہوں میں ہاں، شروعات ہوئی پر ہاں، وضاحت آپ نے مجھ سے وضاحت مانگی تھی اس بات کی نا ارے اللہ کے بدلے میں پہلے وہ بات مکمل کرو جہاں پر یہ بات شروعات ہوئی ارے کتنی مرتبہ مکمل کرو گے کرتلی کرتلی کرتلی تم نے نے نے مکمل مکمل میں آپ کرتلی جو بات ہوئی وہ بعد میں ہوگی پہلے اس سے اس کی بات کریں پوری پہلے آپ نے کہا تھا کہ نہیں میدان میں آ جاؤ ہاں میں نے کہا تھا آپ کو ہاں تو کس نے بلایا تھا مناظرے کے لیے آپ نے پہلے دعوت دی تھی اس پر میں نے کہا تھا کس کو دعوت دی تھی مفتی مجاہد صاحب کو آپ ہی تیار ہو گئے ہم اس لیے تیار ہوئے کہ گروپ ہمارا تھا ہاں، بلایا کس کو تھا مفتی مجاہد نہیں نہیں تو آپ ہم مفتی مجاہد صاحب اس گروپ میں مناظرہ نہیں کرتے ہیں آپ نے کہا مجھے بتایا ہاں، ہاں، میں نے بحث و مباحثہ دیکھی ہے بحث و مباحثہ نہیں ہم نے ان سے ایک اعتراض کیا تھا ایک بریلوی نے اس کا جواب مانگا تھا انہوں نے یہ کہا کہ اس بریلوی کو وہیں پہ لاؤ میں وہی جواب دوں گا مناظرہ نہیں ہوا تھا مناظرہ نہیں ہوا تھا جناب حضرت سوال کا جواب نہیں دیں گے ہم نے ان کو اپنے کیا کہتے ہیں اپنے اپنے استاد کی حیثیت سے اور اپنی اپنے لیے اپنی رہنمائی کی حیثیت سے رکھا ہے تو وہ ہمارے جواب نہیں دیں گے کسی بھی حیثیت سے حیثیت سے کوئی غرض نہیں کیوں آپ کو حیثیت سے غرض نہیں ہے آپ کو حیثیت سے غرض نہیں ہے ہم کو ان کی حیثیت غرض نہیں کیوں تو اس کا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جب غرض نہیں ہے تو آپ نے جھوٹ بولا ہے پھر کیا جھوٹ بولا ہے حضرت بات کرنے والا میں کلام کرنے والا میں جب آپ میری ہی بات کا اور میری ہی مراد کا انکار کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ مجھے اس سے غرض نہیں ہے تو پھر کیسے آپ کی بات درست ہوگی میں نے کہا فی الوقت ان کی حیثیت سے غرض نہیں مجھے وہ کیا ہے کیا نہیں ہے تمہارے نبی تمہارے استاد ہیں تمہارے بڑے مناظر ہیں نہیں نہیں نہیں نہیں فی الوقت کیسے ہیں وہ نہیں بتا رہا ہوں میں فی وقت کیسے وقت کیسے ہیں وہ فی الوقت کیسے ہیں وہ میں نہیں بتا رہا ہوں میں فی الوقت وہ کیسے وہ میں نہیں بتا رہا ہوں میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے ان کو گروپ میں ایڈ جو کرا ہے ہم نے ان کو اس لیے کیا ہے کہ وہ ہماری رہنمائی کریں استاد کی حیثیت گروپ کی بات کر رہا ہوں میں پوری دنیا جانتی ہے وہ کیا ہے گروپ میں ہم نے ہمارا مقصد کیا کیا کیا ہے کسی ایڈ مجھے غلط مجھے ہاں؟ کیا لینا دینا اس سے تم کرو نا تمہارا جو کام ہے کرو نا تم اس کو ایڈ کرو اس کو ایڈ کرو اس کو اچھا، تو سنو اگر اگر یہ معاملہ تھا تو جب میں نے آپ کو کہا میدان میں آنے کا تو آپ کو میرے اوپر توجہ نہیں دینی چاہیے تھی آپ کو جب ہم سے غرض نہیں تھی نہیں نہیں نہیں جب آپ کو ہم سے غرض نہیں تھی تو آپ نے کیوں پھر ہم سے مناظرہ کیا کس بات کی غرض نہیں تھی آپ نے یہ کہا کہ ہم کو اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کس غرض سے ان کو ایڈ کیا گیا ہے اور وہ آپ سنو سنو میری بات ہم نے یہ کہا کہ آپ نے ان کو بڑا اُسا سمجھ کے ایڈ کیا وہ تمہارے کیا جواب دیتے ہیں کیا سمجھاتے ہیں کس لیے ہم کو ہم نے کہا اس سے فی الوقت ہم کو غرض نہیں ہے ہاں، ہمارا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہاں پر انہوں نے بحث و مباحثہ کی عامر نام لڑکے تھے یہ ہے وہ ہے یہ بتاؤ وہ بتاؤ ایسا ویسا انہوں نے بات کری ہے اس کے اندر تو میں نے بات کر کے دیکھا کس نے ہاں، پوچھا تھا ہم نے اعتراض پوچھا تھا تو اس کا جواب دیا ہے آپ نے اعتراض کیا تھا کہ وہ عامر نام کے لڑکے نے اعتراض کیا تھا اس نے اعتراض کیا تھا ہم نے ان کو بولا تھا کہ ہمیں اس کا جواب چاہیے عامر عامر تھا کہ نہیں گروپ میں عامر کو اس عامر کو بعد میں گروپ میں ایڈ کیا گیا تھا کئی مرتبہ عامر نکال چکا نکال دیا گیا عامر تھا کہ نہیں تھا گروپ میں بعد میں ایڈ کیا جب اس نے رات کے اندر جب رات کے اندر مفتی مجاہد صاحب آئے ہیں تو ہم نے اس کو ہوا وہ ایڈ ہوا کہ نہیں ہوا حضرت جب تم پوری بات ہی نہیں تم پوری بات ہی نہیں سننا چاہتے ہو یار تو کیا تم کیسے مناظر ہو بات تو سنو پہلے پوری کیسے مناظر ہو کیسے مناظر ہو بولتے ہو بھائی وہ ان سے بات کیے کہ نہیں کیے موبائل جب میں آپ کو شروع سے بات بتا رہا ہوں تو آپ اس کو سننے کے لیے تیار آپ صرف اپنے مقصد کی بات وہ رکھ رہے ہیں اس سے ہی آپ کو ثابت ہوتا ہے کتنے بڑے جھوٹے ہو تم میں آپ کے سامنے پوری بات کرنا چاہ رہا ہوں میں آپ کے سامنے میں آپ کے سامنے پوری وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں تو آپ کہہ رہے ہو کہ مجھے اس سے غرض نہیں تھے یا نہیں تھے یا نہیں بس اس پر بات تو پوری سنو عامر سے اس عبارت پر ہمارے گروپ کی کسی ساتھی سے بحث ہو چکی تھی اس کے بعد وہ اس کو ریموو کر دیا گیا تھا گروپ سے شام کے اندر جب مفتی مجا... سنو شام کے اندر جب مفتی مجاہد صاحب آن لائن ہوئے شام کے اندر اس کو ریموو ہاں، اس لیے کیا کہ وہ بدتمیزی کرنے پر اتر آیا تھا اس لیے ہماری طرف سے لوگ نہیں کر رہے تھے ہاں کون کیا کون کیا کون کیا بتاؤ میں پوچھ رہا ہوں کر رہے تھے نہیں نہیں کر رہے تھے ایک دم نہیں کر رہے تھے ہاں نہیں کر رہے تھے اچھا ٹھیک ہے آگے بولو اس نے جب بدتمیزی کی تو اس کو ریموو کیا شام کے اندر جب مفتی مجاہد ہاں۔ صاحب آئے تو ہم نے ان کو پرسنلی یہ بات بتائی تھی کہ یہ اعتراض ہے اس کا جواب چاہیے ہمیں مفتی مجاہد صاحب نے کہا بتانا چاہتا ہوں شام کو کیوں ایڈ کیا جب اس نے بدتمیزی کی تھی تو اس کو جواب دینے کے لیے ہاں اس وقت جواب دیا اس وقت میں نہیں مفتی صاحب آن لائن نہیں تھے ہاں۔ مفتی صاحب آن لائن نہیں تھے تمہارے میں سے کوئی جواب تمہارے میں سے کوئی جواب اس کو نہیں دے سکتا تھا ہاں؟ آپ کو کیا ایک منٹ ایک منٹ ابھی میں آپ سے جتنے بھی اعتراض کروں تو آپ جواب دے دیں گے مجھے میں پوچھ رہا ہوں کہ جی، حضرت نہیں دے سکتا تھا کیا حضرت عجیب آدمی ہو یار ہم کو معلوم ہوتا تو ہم کیوں پوچھتے مفتی مجاہد صاحب سے ارے وہی نہ بس وہی بول دیجیے میں کیا کوئی ہاں۔ دوسری بات کر رہا ہوں نہیں معلوم تھا کوئی بات نہیں چلو ہاں تو نہیں معلوم تھا کبھی تو ہم مفتی مجاہد صاحب کا انتظار کر رہے تھے اوکے اوکے ہم مفتی مجاہد آئے پھر کیا ہوا ہاں اس کے بعد انہوں نے یہ کہا عامر کو ایڈ کیا گیا اس کو اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو اعتراض کر رہا ہے اس سے بولو وائس میں بولا وائس میں نہیں بولا وہ نہیں بولا وہ وائس نے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ بحث و مباحثہ ہوا بحث و مباحثہ اس وقت ہوتا کہ جب کہ وہ ان کے سوال کے جواب دیتا اور وہ ان کے سوال کا جواب دیتے مفتی مجاہد صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ایسا لکھا ہوتا تو اور یہ بھی انہوں نے کہا گروپ میں کوئی ساتھی اس کو لکھ دے کو نہیں کیا تھا کیا تھا نا تو اس کے اعتراض کا جواب ملا تھا جواب لینے کے لیے تیاری کہاں وہ ارے بھیا اس نے اعتراض کیا تو اس کا جواب دیا الٹا سوال کیا سوال کیا تو ظاہر سی بات ہے وضاحت کر رہے تھے تو وضاحت نہیں کریں گے آگے بولو ارے اچھا، ایک منٹ بتاؤ وضاحت نہیں کریں گے ابھی تم بہت وضاحت وضاحت چل رہے تھے میرے سے اب اب میں پوچھ رہا ہوں کہ وضاحت کریں گے کہ نہیں ہاں۔ نہیں وضاحت کریں گے کہ نہیں وضاحت کریں وضاحت کر سکتا ہے کہ نہیں یہ بتاؤ پہلے وضاحت کر رہے تھے کہ سوال کر رہے تھے وہ ہاں وضاحت ہی طلب کر رہے تھے نا نہیں وضاحت طلب کر رہے تھے نا کہ ایک یہ ہے لکھا ہوا اس میں اس طرح کہ تم اس کا اگر اس کے اس طرح ہوتا تو تم کیا کرتے وضاحت ہی طلب کر رہے تھے نا اس نے سوال کیا کیا تھا کیا سوال کیا تھا مجھے تو ابھی اتنا ذہن میں بھی نہیں کیا بات چل رہی تھی ہاں، نے سوال کیا کیا تھا اتنا ذہن میں ہی نہیں کیا سوال ہوا تھا وہاں پہ آپ اتنا ذہن میں نہیں تو پوری باتیں پلا رہے بہت پوری بات کرتا ہوں یہ یاد ہے یہ ارے حضرت تم نے اتنا بڑا مدعا بنایا ہے اس کو اور اتنی بڑی بڑی جھوٹے بولی ہیں اور تم نے اور اتنا اتنا بڑا بڑا الزام لگایا ہے اس بات پر آپ نے کیا کہا کہ آپ کو پوری بات یاد نہیں ہے تو میرے اوپر آپ کہہ رہے تو کیا بات کرتے ہو اور آپ کی پوری بات یاد ہے آپ کی پوری بات یاد ہے مجھے میری پوری بات یاد ہے ہاں آپ کی جو بات ہوئی وہ میری پوری پوری یاد ہے وہاں کی بات آپ کو پوری کی نہیں آ رہے کیونکہ میں نے اس پر اتنی توجہ نہیں دی ہاں توجہ نے پھر بات کی تھی توجہ نہیں کی کس سے میں نے بات کی میں نے عامر سے بات ہی نہیں کی ہاں، ہاں، عامر کی بات اور یہ مفتی مجاہد کی بات آپ نے بیچ میں کیوں لائی تھی تم کو پوری پوری طریقے سے معلوم نہیں ہے تو بات کیوں لائی آپ نے آپ نے جو کہا تھا اس پر میں نے لائی آپ نے یہ کہا نہیں نہیں آپ نے یہ اعتراض کیا آپ نے یہ اعتراض کیا آپ نے یہ اعتراض کیا کہ مفتی مجاہد صاحب آپ کہہ رہے ہو کہ مناظر نہیں کرتے میں حالانکہ میں نے ان کا بحث مباحثہ دیکھا ہے عامر کے ساتھ آپ نے کہا یہ ہاں آپ نے یہ کہا تو میں نے کہا کہ بحث مباحثہ ہوا ہی نہیں بحث مباحثہ اس وقت ہوتا جبکہ وہ جب بات وہ بات کرتا ہے یہ بھی بات کرتے دونوں جگہ بات کرتے تب بحث مباحثہ ہوتا ہے ایک آدمی چلائے جا رہا ہے اور تم کچھ بولی نہیں رہے اس کو بحث مباحثہ بولو گے ایک منٹ بیٹا موبائل کا کسے کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں بتاؤ بتاؤ مجھے نہیں معلوم ہے آپ بتا دیجیے نہیں مجھے نہیں معلوم ہے آپ بتا دیجیے ہاں مجھے تو بھائی تو موبائل کا نہیں ہے جب آپ کو پتا نہیں ہے بھائی تو موبائل کا کسے کہتے تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ بھائی تو موبائل کا نہیں ہے آپ نے ہی کہا نا آپ نے کہا کہ بھائی تو موبائل کا چل رہا تھا آپ نے کہا نا یہ بھائی تو موبائل کا نہیں ہے ہاں کیسے جب آپ کو پتا نہیں بھائی تو موبائل کا کسے کہتے تو نہیں پتا ہے اسی لیے تو میں نے کہا ایسا آپ کو پتا نہیں نا ہاں، نہیں پتا ہے اسی لیے تو میں نے غلط کہہ دیا ہے نا وہ نہیں پتا ہے اسی لیے غلط معافی غلطی کی میں معافی مانگوں آپ کی شان میں گستافی کی کیا تو معافی مانگوں گا آپ سے آپ کہہ رہے ہو تو پھر آپ ایک کام کرو ایک کام کرو ایک کام کرو ایک منٹ آپ مجھ سے کہہ رہے معافی مانگنے کا نا آپ نے جو مجھ سے کہا ہے مکاری اور مکر پر آپ نے جو مجھ سے کہا غلطی ہو گئی مجھ سے میں نے بول دیا آپ بھی معافی مانگو معافی مانگو معافی مانگو آپ آپ معافی مانگو حضرت حضرت بھاگ نہیں رہا ہوں آپ سے آپ نے معافی کا مطالبہ کیا تو آپ سے میں معافی کا مطالبہ کر رہا ہوں بھاگ نہیں رہا ہوں ہاں۔ بھاگ نہیں رہا ہوں پتا نہیں کہ پیسوں موبائل کا کسے کہتے ہاں بھائی مجھے نہیں پتا ہے مجھے نہیں پتا ہے ہاں؟ کیوں ایک منٹ ایک منٹ آپ مجھ سے یہاں جو فون لگا کے جو موضوع طے ہوا تھا ہمارا یہ بحث و مباحثہ کسے کہتے اور مناظرہ کس کو کہتے اس پر طے ہوا تھا نہیں بتاؤ نا میرے کو نہیں نہیں استاؤںا بتاؤںاسا ان شاء اللہ بتاؤں گا ضرور بتاؤں گا ضرور بتاؤں گا ایسا نہ وہ مناظرہ کیا بتائے گا ہاں یار صحیح بات ہے آپ نے بالکل صحیح بولا بالکل صحیح بولا آپ نے تو پیسوں مباحثہ نہیں بتاؤ مناظرہ کیا بتایا ہاں بالکل صحیح بولا آپ نے وہ تو جب بات کرو گے نا جب بات اچھا، کرو گے تو انشاءاللہ شاء بتاؤں گا جب آپ بتاؤ گے نا بات کرو گے نا اس پر ہاں؟ ہاں؟ کہہ تو رہا ہوں کہہ تو رہا ہوں آپ اس پر بات کر لو اس پر الگ سے اس پر الگ سے بات کر لو میں آپ کو بتا دوں گا ہاں، بات کر لو تم کو بیٹھو موبائل کا مانا پتا نہیں ہاں نہیں پتا نا یارکہ نہیں آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے کیا آپ کو پتا ہے حضرت میں نے بتا دیا کہ مجھے تو میرے علم میں نہیں ہے آپ کے علم میں نہیں نہیں دیکھو غیر علم جو علم والا ہے وہ غیر علم والے کو بتاتا ہے آپ بتا دیجیے اچھا، اچھا، اچھا، پوچھنا چاہوں گا نہیں نہیں آپ دیکھو دوسری بات بیچ میں مت ڈالو پہلے آپ مجھے بتا دیں آپ علم والے ہیں آپ کو بیس مباحثہ کا معنی معلوم ہے آپ مجھے بتا دیجیے کہ بیس مباحثہ کسے کہتے ہیں اچھا اب میری بات سنو گے نہیں آپ مجھے اس سوال کا جواب دو بس دوسرے سوال مت کرو بحث و مباحثہ کسے کہتے ہیں آپ بتا دیجیے مجھے میں بتاؤں گا بتاؤں گا نہیں وہ بتاؤں گا مت کیجیے وہ ابھی بتا دیجیے چلو آ رہا ہوں آ رہا ہوں چلو بحث و مباحثہ کسے کہتے ہیں پہلے بات تو میرے کو آپ یہ کلیئر کریں جب آپ جانتے نہیں کہ بحث کسے کہتے ہیں حضرت بحث و مباحثہ بتا دیجیے کسے کہتے ہیں میں بتاؤں گا نا آپ بتاؤں گا مت کیجیے نا میں ٹینشن نہیں لے رہا ہوں میرا علم میں نہیں ہے یار میں آپ سے سوال کر رہا ہوں اچھا ہاں آپ نے نہیں میں نے کہا شروع سے کہ میرے علم میں نہیں ہے آپ کے علم میں آپ نے کہا جس کو بحث مباحثہ کا مطلب نہیں معلوم وہ مناظرے کا مطلب کیا بتائے گا تو میں آپ سے بھائی میں کم علم والا ہوں آپ علم والے زیادہ ہیں تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ بحث مباحثہ کسے کہتے ہیں اچھا۔ آپ کم علم والے سے الٹا سوال کر رہے ہو یہ کہ نہیں اس کو بتا دو کہ بحث مباحثہ کسے کہتے ہیں جہاں تک مجھے لگی مانا پتا ہے بحث مطلب ہوتا ہے چھان بین لفظی تکرار مباحثہ اچھا۔ تقریر دلیل جھگڑا سوال و جواب گفتگو مناظرہ واسطہ تعلق اچھا۔ مباحثہ کا بتاؤں ہاں مباحثہ ہاں۔ مناظرہ بیٹا تکرار سوال و جواب ٹھیک ہے ہو گیا مباحثہ کا معنی پتہ چل گیا ہاں چل گیا کیا بتایا آپ نے مباحثہ کا معنی مناظرہ بحث تکرار سوال و جواب اچھا اور اور کیا بیت و مباحثہ کا معنی بیت مباحثہ کا میں نے آپ کو بتا دیا نا بیت کا بھی بتایا مباحثہ کا بھی بتایا مباحثہ پر واپس سے بتا دیجیے ہاں بتا دیجیے نا لوگ دیکھ کے تو بتا رہے ہیں تو کس میں ڈر رہے ہیں مباحثہ کے معنی بھی بتا دیجیے بتا دیا کہ دس بار آپ کو بتاؤں مباحثہ آپ کو بتایا نا اور ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے آپ بعد میں سن لینا آرام سے اتنا ٹائم نہیں رہے گا نا یار آپ ابھی بتانے میں کیا آ رہا ہے آپ کو ہاں۔ ابھی بتانے میں کیا آ رہا ہے کیا بتا ایک شخص کی آپ کو آپ کو آسانی دینا چاہیے آدھے گھنٹے سے آپ بات کریں میں آدھے گھنٹے کہاں تک ڈھونڈوں گا کہاں کہاں یہ بات بولی ہے آپ نے تو یہی بتا دیجیے موبائل کا پتا نہ ہو یار آیا ہے بات کرنے کے لیے یار <laughs> آپ جو ہے نا ایک کام کیجیے یہ جب میری کیا بولتے ہیں اس پر بات مکمل ہو جائے نا تحزیر الناس پہ تو آپ جو ہے نا مجھ سے بحث و مباحثہ کی تعریف مناظرہ کس کو کہتے ہیں اس پر بات کر لیجیے گا ٹھیک ہے تم سے بات کر لوں ہاں مجھ سے تم سے بحث و مباحثہ پہ بات کر لوں ہاں تم سے ہاں مجھ سے تم سے نا تم سے بات ہاں مجھ سے مجھ سے تو بحث و مباحثہ کا معنی جانتے ہو حضرت میں پڑھ لوں گا اس دن میں نا اچھا اچھا میں جانکاری کر لوں گا نا اس دن میں اچھا جانکاری ہاں اور فکر کر رہے ہیں آپ ہے نا اب آپ یہ بتائیے ہاں اب اتنی دیر سے آپ کیا کہتے ہیں ادھر ادھر کی بات کریں اب آپ ذرا بتا دیجیے کہ آپ کے پاس تو ٹائم ہی نہیں تھا جب میں دلیل دینے کی بات کرا اس کی تحزیر الناس کی ہاں اور آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کر کے کر کے آ گئے آدھے گھنٹے تک ہاں میرا نقصان ہوا میرا نقصان ہوا حضرت آپ کا نقصان کہاں سے ہوگا میرا کیا ہوا تھا فائدہ ہوا تو آپ آپ بات کر رہے ہیں تو شاید آپ کا فائدہ ہی ہوا ہو آپ ہی نے بات پڑھایا آپ ہی نے بات کو لمبا کیا اور ابھی میرے گھر کے مہمان آنے والے شاید آ بھی گئے ہوں گے فون آ رہا ہوگا ان کا میں پڑھایا ہوں میرا بیٹا بھی یہاں وہاں گھوم رہا ہے کھیل رہا ہے کود رہا ہے اس کو منع کر رہا ہوں یہاں سے وہاں کرے یہاں سے وہاں کرے تم بھی کرے یہاں سے وہاں بات شروع ہو گئی میں نے نہیں کیا ابو ارقم رضوی صاحب میں نے نہیں کیا نہیں میں نے ہو میں بہت بڑا مناظر ہوں اگر سنو اتنی بڑی بات سنو یہ میں نے بات بولی تھی تو آپ ڈائریکٹ یہ بول دیتے آپ جھوٹ بول رہے ہیں آپ غلط بول رہے ہیں مجھے ہی کے مانا پتا ہے بات ختم ہو جاتی آپ اتنا لمبا لے گئے کہ وہاں لے گئے پتہ نہیں کہاں کہاں لے گئے ساجد خان سے بندی تک پہنچا دیا ہندوستان سے پاکستان تک لے کے چلے گئے آپ مجھے اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں وہ بات ایک مرتبہ کال کاٹ دیا دوسری مرتبہ کال کیا تو میں نے آپ کو وضاحت بتائی ہی کے مانا بتائے سنو بات پورے سنیے ہاں؟ ارے وہ میرا تو بیلنس ختم ہو گیا تھا کس نے کاٹ دیا نہیں کاٹنے کو کہا کاٹنے کو کہا کہ تاکہ ریکارڈنگ میں سننے کو آسانی نہ ہو دوسروں کو ہاں، کال کاٹنے کو کہا اس لیے ہاں۔ آپ نے کہا تھا کاٹ دیا کہا تھا اچھا میں نے اگر ہاں، ہاں، اگر میں نے ہاں، ایسا کہا ہو تو میں نے غلط کہا ٹھیک ہے سوری اوکے ٹھیک ہے ہاں اس کے بعد جب دوسری مرتبہ بحث شروع ہوئی تو آپ نے مجھ سے کہا کہ ہی کا مطلب بتائیے اور عبارت ایک منٹ یار چاقو آتی ہے جب بندے کر لیا نا بیٹا ہی کا ہی کا معنی بتائیے ہی کا معنی بتایا عبارت کی وضاحت کیجیے میں نے وضاحت بتائی پھر اس کے بعد آپ مجھے لے کے گئے کہاں کہ غیرت کا دودھ پیا ہے اور غیرت ہو اور مناظر سے بھاگ گئے اور یوٹیوب پہ ڈلی ہے اور مکاری کی ہے اور آج تک جواب نہیں دیا اور آج تک یہ نہیں کیا اس طرح کی باتیں آپ کر کے ادھر ادھر کی بات لے گئے آپ اٹھا کے اب اس سے ظاہر ہے کہ کون لے گیا میں تو آپ سے کب سے بول رہا ہوں کہ آپ امام تفسیر تفسیر کبیر کا جو حوالہ پیش کیا اس کا جواب دے دو کئی مرتبہ بیچ میں میں نے بولا اور میں نے آپ کو یہ بھی بولا کہ میں اور دلیل دینا چاہتا ہوں جب دلیل دینے کی بات کر رہا تھا میں تو آپ نے بولا نہیں میرے یہاں مہمان آنے والے ہیں بس رکھ رکھ دو آپ اب میرے پاس ٹائم نہیں اور دوسری دوسری باتیں کرنے والی آپ کے پاس اتنا لمبا ٹائم ہے گھر پہ کال آ رہا ہے بعد میں بات کریں گے چل ایک ہلو ہلو ہلو ہاں ہلو چلیے میں اب آپ کے سامنے عبارت کی وضاحت کر رہا ہوں ابھی یہ ٹرم یہ ٹرم میں میں بتاتا ہوں آپ کو یہ ٹرم میں کیا مجھے جی کا معنی بتا رہا ہے ہاں میں وہی کرنے چل رہا ہوں اوکے وہی کرنے چل رہا ہوں سنیے نا میری بات میرے بھائی میری ہاں۔ بات تو سنیے اس ٹرم میں تھوڑی گفتگو کریں گے کیونکہ ہم نے آدھے گھنٹے کی بات کی تھی اور کتنا ٹائم ہو گیا ایک گھنٹے بعد ایک گھنٹے قریب بات ہو گئی وہ آپ کی وجہ سے ہوا میری وجہ سے نہیں ہوا سنو آپ کی اور میری وجہ نہ بتائیں ہاں۔ جب میں اکیلے نہیں چل رہا تھا آپ بھی شامل تھے تو آپ آپ بولو گے تو جواب دوں گا جی حضرت غصے میں کیوں بول رہے ہیں آپ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ارے یار میں کیا سمجھاؤں آپ کو میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں ہاں، میری بات جو ہے نا ایسا لگ رہا ہے کہ میں آپ کو غصے سے بول رہا ہوں ٹھیک ہے میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے کا معنی بتانا ہے ٹھیک ہے آپ کو بتانا ہے کہ مجھے بتانا ہے یہی کمانا مجھے بتانا ہے آپ کو بتانا ہے مطالبہ کیا ہاں, ہاں۔, ہاں، یہ کمانا مجھے بتانا ہے لغف سے اچھا، دوسری بات میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں دیکھیے ابھی لغت سے میں بتاؤں گا تو اگر کچھ اگر کسی بہن میں جو باتیں میں بتاؤں گا اس کے بعد اگر آپ کہیں گے تو وغیرہ بھی میں دے دوں گا یہ بیٹا ہاں۔ نہیں ہاں تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ لغت سے مجھے کمانا بتانا ہے اور آپ کو یہ بتانا ہے کہ ابیا علوم ہی میں ممتاز ہے اس کی آپ کو وضاحت کرنی ہے ہاں، اب یہ جو بات کلیئر ہو جائے گا اس ہاں۔ کے بعد ہم اپنی گفتگو بھی بند کر دیں گے اور جس کو جو کام ہے مجھے بھی ضرورت ہے آپ کو بھی ضرورت ہے کام کرنے روزانہ میں تھوڑی آپ سے بات کروں گا روزانہ تھوڑی بات کروں گا مجھے دلائل دینے ہیں وہ دلائل میں آپ کو دے کے بات مکمل نہیں ہوگی جب تک بات مکمل نہیں ہوگی تو اس طرح سے کیسے ختم کرے گی حضرت بات تو پندرہ منٹ کی طے ہوئی تھی اور آج آدھے گھنٹے کی طے ہوئی تھی آپ خود سوچیے بات ہوگی طے شدہ وقت سے زیادہ بڑھ جا رہی ہے بات تو اور بلا وجہ بڑھا رہے ہیں حل یہ نکالنا چاہتا ہوں میں نے آپ کو ایک دلیل دی ہے آپ نے اس کا توڑ ابھی تک نہیں کیا ہے آپ اس بعد میں بات نہیں کریں گے کیا کرنا کیا ہے کرنا یہی تو کرنا ہے نا بتا رہا ہوں آپ اس کا رد کر دیجیے آپ اس کا رد کر دیجیے آپ کہتے ہو کہ آپ جوش میں آ جاتے ہو آپ غصے میں آ جاتے ہو ابھی میں نے آپ کو کیا تھا یہ بتا دیں کہ اب بھی آپ میں ٹھیک ہے جی اس کے ہاں۔ بعد آپ بیچ میں کیا کہ روز روز بات کریں تو ہاں، میرے پاس اتنا ٹائم تھوڑی ہے کہ میں روز آپ کے لیے ٹائم نکال کے اسی لیے بیٹھوں گا تو آپ یہ بتا دیں کہ ہم اتنی دیر بات کریں گے بات مکمل ہوئی تو ہوئی نہیں تو نہیں ہوئی ختم کر دیں گے نہیں نہیں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے کو دلائل دینے میں وہ دلائل دوں گا آپ اس کا رد کر دیں ٹھیک ہے آپ کو میں نے ایک دلیل بات کریں ہاں اتنی دیر بات کریں گے ایک منٹ میں ٹائم دیکھ لوں تین بج کے تین منٹ یا چار منٹ ہو رہے ہیں میری بات ابھی فی الوقت میں میرے گھر پہ میرے بھائی آنے والے ہیں ہاں میرے بھائی کی پوری فیملی آنے والے گھر پہ جی۔ تو ابھی میں دو چیزوں پر کیونکہ آدھے گھنٹے آدھا گھنٹہ ٹھیک ہے ہاں آپ کی فیلبم سے جی۔ جی۔ ہم یہ بات کر لیں میں بتا دوں اور آپ امبیا فلبم ہی میں اس کی وضاحت کروا دیں ہاں۔ اس کے بعد ہماری چیزوں بند ہو جائے ختم ہو جائے اس کے بعد ہم دوبارہ میسج جب ہم واٹس ایپ پر بات کریں گے ٹائم وغیرہ آج کل مشکل ہے کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پیر کے دن بات کیونکہ ہو سکتا مجھے کل کل باہر جانا پڑے ہاں۔ بیچ میں بول دیتے کہ میری باتوں سنیے اب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو باتیں کلیئر کر لیتے ہیں جو باتیں کلیئر کر لیتے ہیں حضرت کے بعد ہم ایسے تو ہے نہیں کہ ہم کو ٹائم ملے گا نہیں آپ کو بھی ٹائم نہیں حضرت میں باہر جا رہا ہوں میرا میرا سفر ہے حضرت میرے پاس اتنا ٹائم نہیں اسی لیے میں اس بات کو آپ سے کہا تھا کہ آدھے گھنٹے بات کر کے ختم کر دیں گے پر آپ نے ایک گھنٹہ ہو گیا حضرت آپ ابھی خطے میں بات نہ کرے کے لیے آپ امبیا میں ممتاز ہیں یہ بتائیں اس کے بعد آپ نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ ہی کا معنی بتائیں میں وہ بتاؤں بات ختم کر دیں انبیاء انبیاء یہاں پہ جو آپ ہی تخصیص کے لیے مراد لے رہے ہیں جو آپ تخصیص کے انبیاء علوم ہی میں ممتاز ہیں آپ اس سے مراد یہ سے صرف علوم ہیں اسی میں ممتاز ہوتے ہیں انبیاء اور کسی چیز میں ممتاز نہیں ہوتے حالانکہ خود مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے الگ کر دیا ہے استثنا کو اور استثنا وہ ہے عمل کا معنی کیا ہے ہاں سنو بتا رہا ہوں بولنے تو دو گے بولنے دو گے بولنے دو گے بولنے تو دو مجھے بولو میں پہلے وضاحت کر رہا ہوں ہی کا معنی بتا رہا ہوں اور ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ مجھے ہی کمانا بتانا اب الٹا میرے سے ہی سوال کر لیا چلو ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں آپ اب آپ اب آپ کو کچھ بھی نہیں بتانا اب میں سب وضاحت کر دیتا ہوں میں آپ کا انتظار کرتے بیٹھا رہوں گا تو بتا کیا ہاں آپ ایسی بات کی کر رہے ہیں آپ ایسی بات کر رہے ہیں حضرت اس لیے کر رہا ہوں کہ یار آدھے گھنٹے سے آپ اسی کو گھما رہے ہو جواب نہیں دے رہے ہو آپ ابھی آپ نے مجھ پر کیا الزام لگا دیا کہ آپ کو بتانا نہیں ہے ہاں، تو میں نے اس لیے بولا کہ آپ نے میں آپ سے وضاحت طلب کیا تو آپ نے فوراً میرے سے الٹا کر لیا پوری بات ہے مند جو پوری بات ہے کہ علوم ہی میں ممتاز ہے تو میں تو اس کو پوری گا ہی نا آپ سے لیکن میں آپ سے لیکن میں آپ سے یہ پوچھ سکتا ہوں نا نہیں میں آپ سے یہ پوچھ سکتا ہوں نا کہ آپ اس سے کیا مراد لے رہے ہیں کیا مراد لے رہے ہیں ہاں میں آپ سے یہ پوچھ سکتا ہوں کہ آپ اس پر آپ نے اس پر اعتراض کیا تو کس اعتبار سے اعتراض کیا کیسے آپ نے اعتراض کیا کیا سمجھ کے اعتراض کیا میں پوچھ سکتا مطالبہ آپ پورا کریں گے ہاں، ارے آپ کے مطالبے ہی تو پورے کرتا میں شروع سے آپ کے مطالبے ہی تو پورے کرتے آ رہا ہوں یہ بتائیے کتنی بحث چل رہی جو یہاں پہ خلتے ہاں؟ ہاں؟ مباحث ہو گیا کتنی بحثیں چل رہی جو خلطے مباحث ہو گیا کتنی بحثیں چل رہی ہیں ہاں آپ نے بولا نا خلطے مباحث کر رہا ہوں میں ہاں۔ تو میں کون سی بحث ختم ذکر کیا میں نے قسم کا ذکر حضرت حضرت سنیے میری بات پہلے سن لیجیے ہاں۔ جی۔ جس ہاں۔ قسم کا میں نے ذکر کیا تھا تھا وہ ایک فرضی بات میں نے ذکر کی تھی لیکن چونکہ آپ کو بات بڑھانی آپ کو بات بڑھانی کا ذکر کیا کہ نہیں کیا کیا نا یہ بتایا میرے کو کیا نا کیا نا ہاں آپ کو پتا نہیں آپ نے کیا نا کیا نا کیا کہ نہیں کیا پھر کیا نا کہہ تو رہا ہوں غلط مباحث نہیں یہ غلط مباحث نہیں ہے ہاں۔ میں نے ایک آدمی میں نے عرف عام کے اعتبار سے جس طرح آدمی جملے استعمال کرتا اس طرح میں نے جملے استعمال کیے تھے پر آپ کو گھما گھما نہیں گھمانا میں نے آپ کو اسٹارٹ میں کہ آپ کو بتانا ہے آپ کو ہاں، بتا رہا ہوں چلیے ٹھیک ہے بتانا چلیے ٹھیک ہے ہاں۔ چلیے ٹھیک ہے اس بات کو چھوڑیے میں آپ کو ہاں وہ مزاق کر رہا ہوں ٹھیک ہے سنیے مزاق سنیے یہاں پہ جو ہی ہے وہ آپ تخصیص کے لیے مراد لے رہے ہیں وہ تخصیص کے لیے نہیں یہاں پر کیا کہتے ہیں جو معنی ہے وہ ذریعہ اور وجہ کے معنی میں استعمال ہے ہی کے معنی ذریعہ اور وجہ کے ہیں یہاں پر مراد ہے اور عبارت کا مطلب یہ ہوگا ذریعہ اور وجہ وجہ ہاں۔, ہاں ٹھیک ہے اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انبیاء علوم کے ذریعے ممتاز ہوتے ہیں علوم کی وجہ سے ممتاز ہوتے ہیں ایک منٹ انبیاء بولنے تو دیتے نہیں ہو یار اور بیچ میں کھٹ سے بول دیتے ہو اور بولتے ہو ایک منٹ ایک منٹ بات آدھی رہتی ہے اور اس میں بول دیتے ہو میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں پوری مانا تو بتانے دیتے آدھا ہی مانا بتایا اور بیچ میں کود پڑے بولو مطلب یہ ہوا عبارت کا کہ انبیاء علوم کے ذریعے اور علوم کی وجہ سے ممتاز ہوتے ہیں اب بتائیے آپ میں نے وضاحت کر دی عبارت کی انبیاء علوم کے ذریعے سے اور علوم کی وجہ سے ممتاز ہوتے ہیں آپ نے جو اعتراض کیا تھا کہ ہی تخصیص کا معنی آپ جو اس میں آپ کو آپ اس کو تخصیص کے ساتھ خاص کر رہے تھے کہ خصوصیت کے ساتھ انبیاء علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں باقی کسی چیز میں ممتاز ہوتے ہی نہیں ہیں یہ جو مطلب آپ مراد لے رہے تھے اچھا، یہ جو ذریعہ پھر یار پھر یار بات پوری کرنے دیا کرو یار یار یار مت کرو میری بات کا جواب جو آپ نے وجہ اور ذریعہ بتایا ہے ہاں۔ ٹھیک ہے ہاں۔ ہی کا جو ہاوا ہاں۔ کا ذریعہ یہ لغتی مانا ہے نا آپ نے بتایا لغت سے ہی بتایا ہے ٹھیک ہے ہاں اچھا ذریعہ یہ ہی کا معنی جو ہے یہ صرف اکیلا آتا ہے کہ نہیں آتا تنہا مہیز آتا ہے کہ نہیں محض آتا ہے کہ نہیں بالکل ذرا یہ سب آتا ہے کہ نہیں آتا ہے سب آتے ہیں آتا ہے نا ہاں آتا ہے نا تو صرف آتا ہے کہ نہیں انبیاء صرف علوم میں ہی ممتاز تو آپ صرف آتا ہے کہ نہیں ہی کا معنی آتا ہے تو آپ کیوں خاص کر رہے ہیں مصنف کی مراد آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں ہاں میں جانتا ہوں اسی لیے تو بول رہا ہوں میں جانتا ہوں اسی لیے تو بول رہا ہوں آپ جانتے ہیں ہاں، میں جانتا ہوں اسی لیے تو بول رہا ہوں بتائیے آپ کیسے جانتے ہو آپ جانتے ہو ایک منٹ ہاں ہاں آپ نے مجھے ایک سے فوراً پوچھا آپ مصنف کی بات جانتے ہیں ہاں آپ نے پوچھا نا مجھ سے ہاں ابھی ایک بات اور پوچھنا ہے آپ آپ نے کہا ذریعہ بجا آپ نے ہاں۔ مانا لیا ذریعہ ہاں۔ بجا لیا اوکے ہاں؟ آپ کو کیسے پتا چلا اس کو ثابت کریں مجھے میں نے کیا کہتے ہیں یاسین نانوتری صاحب نے ذریعہ وجہ مراد لیا ہے آپ اس کو بتائیں حضرت میں آپ ہاں اچھا مطلب اس پر اٹل ہو جائیں گے اس کے علاوہ بات نہیں ہوگی واہ ڈرمی واہ سنیے آپ نے جو معنی مراد لیے ہیں تخصیص کے جو معنی مراد لے رہے ہیں آپ جو اس کو خاص کر رہے ہیں بولو ایک منٹ رکیے گا کون ہے بھائی جی ہلو میں یہ بول رہا تھا کہ آپ جو تخصیص کے معنی مراد لے رہے ہیں آپ یہ اپنی طرف سے متعین کر رہے ہیں متکلم کے کلام کا کیا مقصد ہے یہ آپ نہیں جانتے ہیں اور میں آپ کو انشاءاللہ شاء اللہ اسکینس بھیج دوں گا مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو دوسری کتابیں ہیں اس کے اندر انہوں نے کیا کیا لکھا ہے وہ ابھی پوری باتیں میرے ذہن میں نہیں اس لیے میں اس کو ذکر نہیں کروں گا ہاں یہ ضرور کہہ رہا ہوں آپ سے کہ میں اس کو پورا اس کا پورا کا پورا میں اسکین آپ کو انشاءاللہ میں بھیج دوں گا اور اس میں پوری وضاحت کے ساتھ موجود ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ جو بریلوی حضرات اور آپ جو خصوصیت کے معنی میں اس کو استعمال کر رہے ہیں وہ خصوصیت کے معنی میں استعمال کرنا آپ کا درست نہیں ہے سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ کو میں دوسری کتابوں سے ثابت کر دوں گا مجھے کیا کہتے ہیں میرے پاس اسکین شاید کتاب بھی نہیں ہوگی کتاب مجھے ڈاؤن لوڈ کر کے یا کہیں سے لے کے اسکین آپ کو بھیجنا پڑیں گے میں انشاءاللہ اس کو بھیج دوں گا اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کی خصوصیت کے معنی میں جو آپ خاص کر رہے ہیں اس کو وہ مراد نہیں ہے انشاءاللہ اب میں نے آپ کو ہی کے معنی بھی بتا دیے عبارت کا مطلب بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ یہاں پر ذریعہ اور وجہ سے مراد ہے اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہاں پہ خصوصیت کے معنی آتے ہیں خصوصیت کے معنی میں بھی ہی استعمال ہوتا ہے تو ہم وہی معنی مراد لیں گے تو حضرت آپ زبردستی مراد لیں تو پھر آپ کو ہم روک تھوڑی سکتے ہیں آپ کو جو مراد لینا مراد لیجیے لیکن ہمارا مقصد ہے حق بات کو واضح کرنا بات پوری ہونے دیجیے ہمارا بات پوری ہونے دیجیے میری بات پوری ہونے دیجیے کب تمہاری بات پوری ہوگی ابھی بات تو پوری ہو گئی نا ابھی مجھے تو بولنے دو ابھی حق بات ابھی میری بات پوری نہیں ہمارا مقصد حق اتنا ہی بولا اور آپ بیچ میں کود پڑے چلو بولو اچھا، آپ ہی بولو چلو آپ بولو بولو ہاں، ہاں۔ آپ نے کہا کہ ذریعہ وجہ ہے ہاں۔ لگتی مانا ہے اور ہم اس اعتبار سے سمجھتے ہیں ٹھیک ہے اچھا لگتی مانا میں یہ کا جو مانا ہے ہاں۔ اس میں صرف ہے کہ نہیں ہے نا مانا ہے صرف کا اکیلا بھی ہاں، ہے تنہا بھی ہے ہاں، ذرا تھوڑا بھی ہے ہاں بولو بالکل بھی ہے ہاں ہے نا تو اس معنی میں آپ نہیں مانتے ہو نہیں بالکل نہیں مانتے اکیلا تنا ہاں نہیں مانتے اس لیے بتایا تو میں نے آپ کو اس کا جواب دیا لغتی مانا مانتے ہو نا لغتی مانا مانتے تو یہ مانا اچھا آپ اچھا یہ بتائیے اس میں لغت میں ذریعہ ہے کہ نہیں وجہ سے ہے کہ نہیں تو آپ کیا کہتے ہیں میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ صرف وہی معنی کیوں استعمال کرتے ہو جو کیا بولتے جس میں خصوصیت پیدا ہوتی ہے میں نے سوال کیا جواب میں کیا سوال کرتے چکا ہوں حضرت آپ ہوش میں نہیں ہے مجھے لگتا میں اس کا جواب میں نے آپ کو وضاحت میں دیا ہاں ہوش میں نہیں آپ ہوش میں نہیں ہو سنیے میں نے اس کا جواب دیا آپ کو ہاں، کہ مولانا ہاں ہوش ہاں، میں نہیں ہے جی آپ کو پتا ہے ہاں آج کی نہیں ہے <laughs> ایسی چیز آپ کی بیوقوفی پر ہنسی آ رہی ہے حضرت آپ کی بیوقوفی پر ہنسی آ رہی ہے میں آپ کو ہوش میں نہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو بے وقوفی پر آپ کو آ کے کون سی بے وقوفی آپ کو نظر آئی یہ بتائیں آپ نے یہ کہا کہ ہوش میں نہیں ہے اس کی دلیل دو اس پر ہاں تو اس کی دلیل نہیں دے سکتے آپ دے رہا ہوں آپ اپنے والد صاحب کو بولیں گے وہ آپ گوشت میں نہیں ہو کس کو آپ والد صاحب کو بولیں والد صاحب کو کیوں بولوں گا والد صاحب کو کیوں بولوں گا تو میں بتاتا ہوں والد صاحب کو کیوں بولوں گا یہ بتائیے کیوں بولوں میں والد صاحب اچھا بات آپ سے چل رہی میں والد صاحب کو کیوں بولوں ہاں؟ بات آپ سے چل رہی ہے والد صاحب کو کیوں بولوں ایک منٹ میں آپ کو ایک بات میری بات سن لیجیے پہلے پھر آپ بولیے گا یہ آم ہے یہ آم ہے تو آپ بولیں گے آم ہے ہندی ہے تو نہیں ہے ہے ہے ٹھیک آپ آپ کہتے ہو کہ جو ہوش میں تو میرا ہوش میں نہ ہونا تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا نا نا ثابت کر رہا ہوں یہ بھی تو آپ کہہ سکتے ہوش میں نہیں آپ کیا ثابت کریں میں نے آپ میں نے جب وضاحت میں یہ بولا تھا کہ مولانا قاسم صاحب نانوسی رحمۃ اللہ علیہ کی جو دوسری کتابیں ہیں ان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو خصوصیت کا لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں وہ خصوصیت ان کی مراد نہیں ہے یہ کہا تھا کہ نہیں میں نے وضاحت میں کہا تھا نا ہاں تو یہی یہی اسی ہاں۔ وجہ سے میں وہاں پہ خصوصیت اور تنہا اور فقط اور اکیلا اور بالکل تھوڑا اس کے معنی میں نہیں لے رہا ہوں جی۔ اسی وجہ سے کیونکہ اچھا۔ مولانا قاسم صاحب رحمۃ علیہ کی دوسری کتابوں میں یہ بات وضاحت کے ساتھ لکھی ہوئی کہ وہ خصوصیت نہیں مراد لیتے ہیں اچھا، اس وجہ سے ہاں۔ میں نے آپ سے اس میں یہ بھی کہا تھا جی۔ ہاں میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ وہ کتابیں میرے پاس ابھی نہیں میں ان کے اسکینس آپ کے اچھا، سامنے بھیج دوں گا ٹھیک ہے نا کہا تھا نا میں نے ادھوری ہے نا یہ آپ کی بات ادھوری ہے کہ نہیں ہے کس نے کہا ادھوری ہے آپ کی یہ بات فی الوقت ادھوری ہے کہ نہیں ہے ادھوری کہاں سے ہوئی ہاں، ادھوری تھوڑی ہوئی آپ نے ابھی یہ کہیے کہ میں ہوا آپ نے کیا کہا آپ نے کیا کہا ابھی میرے پاس میں پوری بات نہیں بتا سکتا کہاں کے نہیں کہا میں نے جب تک آپ کا اسکین نہیں آئے گا جب تک کہ آپ کی بات پوری یقینی طور پر آئے ہاں، ہاں، گی چلو ٹھیک ہے ہاں تو پھر آپ بولیے آپ کی بات ادھوری ہے نا ہاں چلو ٹھیک ہے آپ کی بات ادھوری ہے نا ہاں اس کی بنا پر آپ نے مجھے کیا کہا آپ ہوش میں نہیں ہیں ہاں اس وجہ سے ہوش میں نہیں آپ نے کہا آپ نے یہ کہا نہیں اس وجہ سے نہیں کہا آپ نے کہا کہ نہیں خصوصیت کے معنی میں کیوں نہیں مراد لیں گے اس پر میں نے کہا کہ آپ ہوش میں نہیں کہ میں آپ کو اس کا جواب پیچھے دے چکا ہوں کیا دیا جواب پھر وہی بات آپ پھر ابھی بول ابھی تو بولا تو آپ سے پوری تفصیل کی تو دوسری مرتبہ یار مفتی صاحب اچھا چلیے دیکھیے حضرت میں حضرت آپ کیا کہتے ہیں ہی کے معنی ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی ہیں اور کیا کہتے ہیں میں نے وضاحت بھی کر دی ہے پر آپ پر ابھی ایک چیز ابھی تک کیا کہتے ہیں آپ کے اوپر قرض ہے وہ یہ کہ آپ نے ابھی تک امام راضی رحمتہ اللہ علیہ کی جو دلیل میں نے پیش کی تھی آپ ابھی تک اس کا جواب نہیں دے پائے ہیں اچھا سنیے ابو رقم صاحب ابو ارکم صاحب ہاں آپ ایک بات اور سنیے میں آپ کے سامنے دلیل پیش کر دے رہا ہوں کل بات کریں گے یا جب بھی مجھے ٹائم ملے گا آپ اس پر رد کر دیجیے گا ٹھیک ہے ابھی بات ہماری پوری ہو گئی ہم کو بھی دوسرا تھا آدھا گھنٹہ کو لے کر اچھا،, اچھا سنیے یہ بتائیے یہ بات بتا دیجیے آپ کو اس پر جو میں نے وضاحت کی اس پر آپ کو کچھ اعتراض ہے وہ بات نہیں کروں گا میں جو مجھے کہنا ہے وہ نہیں کروں گا ابھی کیوں نہیں کہہ رہے ابھی کیوں نہیں کہہ رہے ٹائم کافی ہو چکا ہے اس لیے اور کچھ اور کچھ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں زبردستی فون رکھنا چاہ رہے ہیں آپ کو تو بہت کچھ لگتا ہے آپ کو تو بہت کچھ لگتا ہے آپ کو یہ کام آنا پتا نہیں ہے آپ کو کیا کیا لگتا ہے آپ کو ایک بات میں بتا دوں آپ کو ایک بات بتا دوں اس اس وقت وقت میں نے آپ سے پوچھا تھا یہ آنا اس وقت آپ کو معلوم نہیں تھا وہ تو ابھی آپ جو ہے نا لغات کھول کر بیٹھ گئے ہو اور اس میں سے بتا رہے ہو سمجھے نا آپ کو میں بتا دوں اچھا ہاں اس وقت مجھے پتا نہیں تھا ہاں اس وقت میں بول رہا ہوں ابھی بھی بول رہا ہوں آپ کو پتا نہیں تھا آپ ابھی میں نے پکڑا کیسے یہ سنیے ہاں یہ سنیے نہیں نہیں سنیے نہیں سنیے ابھی تک کنفرم پتا تھا بولنے دو گے تب تو جواب دوں گا کنفرم پتا بولنے دو گے تب تو جواب دوں گا کنفرم کنفرم چلاؤ گے تھوڑی بول پاؤں گا چپ رہو گے تب تو بولوں گا میں نے مجھے یقین ہاں مجھے یقین اس اعتبار سے ہوا کہ جب تم نے معنی بتانے شروع کیے تو جو معنی میں نے اپنے یہ کاغذ میں لکھ رکھے تھے کل کے رات میں میں نے کاغذ میں لکھ رکھے تھے ہو ہو بہی ہو بہو جو کیا کہتے ہیں لغات کے اندر لکھا ہوا ہے ہو بہو وہی آپ بتاتے چلے گئے اسی سے میں نے پکڑا کہ آپ دیکھ کر بول رہے ہیں اچھا جی آپ اچھا سچ بتائیے آپ سچ بتائیے آپ سچ بتائیے نہیں میری بات کر آپ سچ بتائیے آپ دیکھ کے بول رہے ہیں کہ نہیں سچ بتائیے آپ رکھیے نا رکھیے نا ہاں۔ بس بات ختم نہیں بات یقین بس بات ہو گئی اس کا مطلب یہ ہوا دیکھنے پہ کیا مراد ہوتا ہے ابھی آپ کو ایک بات بتاؤں آپ نے ابھی کاشی نمودی صاحب کے تعلق سے کہا ہاں۔ اس کی کتاب اس میں یہ لکھا ہے ہاں میرے پاس نہیں میں نے تو اس پر یہ کہا میرے پاس کتاب نہیں ہے ہاں۔ میں نے تو اس نے یہ کہا نا میرے پاس وہ کتاب نہیں ہے میں نے کہا ہے بات آجا ہاں آپ نے کہا کتاب میرے پاس کتاب ابھی تو میں آپ نے پڑھا تو ہوگا نا کبھی نہ کبھی ہاں پڑھا ہے پڑھا ہے نا ہاں تو آپ کو یاد کی ہے نہیں حضرت میں ہوں بہو ویسے تھوڑی نقل کر سکتا ہوں ورنہ آپ کیا بولتے ہیں اس بات کو مدعا بنا کے کیا کہتے پکڑ لیں گے یہ تو خود آپ کا قول ہے کل آپ نے خود یہ بات بتانا ہے ہاں۔ کا معنی اگر بتانا ہے اور یہ بحث ہو رہی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے انسان ایک دم برابر سے یہ نہیں کہ شک و شبہ وہ بات آپ کی طرح ڈھکیل دو آپ آپ کو نہیں یہ وہ حضرت آپ نے شک و شبہ میں نہیں میں پہلے شک و شبہ کے گھیرے میں تھا لیکن ابھی آپ نے میری بات یقین میں بدل دی آپ خود قبول کر لیے کہ ہاں میرے سامنے کتاب رکھی ہے آپ نے میری بات یقین ہاں تو بس یقین میں بدل دیا ہاں، آپ کیا ہوتا ہے میرے سامنے کتاب ہے کیا ثابت ہوتا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس وقت میں نے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس وقت میں نے آپ سے ہی کے معنی پوچھے اس وقت آپ نے نہیں بتایا اس وقت آپ بھڑک گئے اور جب آپ نے کتاب کھول لی اور آپ کے سامنے ہی کے معنی آ گئے ہاں، آپ ہاں، میں نے آپ سے اس لیے کہا تھا کہ آپ جو ہے جب میں نے کہا آپ یہ بتائیں کہ آپ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم علوم ہی ممتاز ہاں۔ اس کی آپ وضاحت کریں آپ ہی کا پوچھ لیا مجھے اس وقت میں نے شروع میں نہیں آپ غلط بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں پھر آپ نے جب مجھ سے وضاحت کرنے کے لیے کہا تو میں نے چار سے پانچ مرتبہ وضاحت کی اس کے بعد جب آپ نے پھر بولا کہ ہی کا کیا کرنا ہے ہی کا کیا کرنا ہے پھر میں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ میں نے یہ وضاحت کر دی ہے میں آپ سے ارے یار بات کرو یار میری بات میری باتوں کی وضاحت کرتے آپ پہلے میری باتوں کی وضاحت کرتے اس کے بعد آپ یہ کمانا پوچھتے ہاں تو حضرت میں آپ حضرت میں کل سے آپ کی بات میں آپ سے آپ اس ہاں، نے پوچھا تھا تو میں وضاحت کر چکا نا آپ کی بات کی آپ کی بات کی وضاحت کر چکا میں آپ کی بات کی وضاحت کر چکا میں واہ واہ واہ یہ یہ دیکھو یہ بریلوی مناظر ہیں دیکھو <laughs> یہ بریلوی مناظر ہیں یہ اپنا نہیں نہیں نہیں آپ اپنے آپ کو بہت بڑا مناظر بولتے ہیں یہ آپ کے مناظرے کا طریقہ ہے کہ کی طرح آپ بولتے بولتے ہیں ہاں، ہیں آپ آپ ہاں ہر بات آپ لکھ لکھ کے بھیجتے ہو کہ آؤ مناظرہ کر لو آؤ مناظرہ کر لو آؤ کر لو اور جب مناظرہ کرنے کا وقت آتا تو ہاں، بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں آؤ مناظرہ کر لو اب وہ کیا نام ہے تو صاحب ہاں بولیے ابو ابو بریلوی صاحب ابو ہاں۔ کیا ہے مفتی جو بندی ہاں ہاں۔ مجھے کیا کہ آؤ مناظرہ کر لو آؤ ہاں۔ مناظرہ کر لو اور کیا کہا میں سب سے بڑا مناظر ہوں میں کہتا ہوں ہاں۔ اگر اس کو ثابت نہیں کیا تو اگر اس کو ثابت نہیں کیا تو میں ثابت کر دوں تو اگر نہیں ثابت کیا دو تو کر دوں تو اگر نہیں ثابت کیا تو کر دوں تو اگر نہیں ثابت کیا تو اگر کر دیا تو میرے پہلے سوال کا جواب میں بھی آپ کے سوال کا آپ کے آپ کے جواب میں میرے آپ کے سوال کا جواب ہے ہاں آپ کے سوال کا نے ثابت نہیں کیا تو پہلے میرے سوال کا جواب میں کہہ رہا ہوں کہ میرے میرے آپ آپ کے کے جواب جواب میں میں سوال ہی آپ کے سوال کا جواب ہے آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ میں نے کہا کہ میں بریلیوں کا سب سے بڑا مناظر ہوں ہاں پہلی بات ہاں ٹھیک ہے جی۔ پہلی بات آپ کو یہ جی۔ ثابت کرنا ہے ہاں اور دوسری بات یہ ہے کہ آؤ مناظرہ کر لو مناظرہ کر لو آؤ مناظرہ کر لو ہاں۔ ایک منٹ ہاں۔ ہاں۔ یہ بات ہاں۔, ہاں یہ آپ کہیں ہے نے کہ مناظرہ کر لو ہاں، کہا نہیں آپ نے ہاں۔ مجھ سے کہا ہے کہ نہیں سنو میری بات نہیں مجھ سے کہا ہے کہ نہیں آپ نے کہا ہے کہ نہیں یہ بات بولو بولو بولو میں اس کا جواب یہ دے رہا ہوں کہ جب آپ کا میرا تعلقہ ہوا سنیے آپ کو بیچ میں رہا ہوں آپ کو بیچ میں روک رہا ہوں آپ کو بیچ میں روک رہا ہوں بس ایک بات کے لیے کہ ابھی تک جب میں نے آپ سے دلیل دینے کی بات کہی تھی تب آپ کے پاس ٹائم ختم ہو گیا تھا اب یہ بات آئی تو آپ کے پاس ٹائم بہت سارا آ گیا ہے چلیے کہیے اسی سے سمجھ میں آتا ہے نہیں اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کا مقصد کیا ہے ارے اللہ کے بندے میری بات سنو ابھی جب میں جواب دے رہا ہوں تو اس پر سے تم بھاگ رہے ہو تم کو ثابت کرنا اس بات اس بات کو میں سب سے بڑا تم کو ثابت کر رہا ہوں یعنی بلی کھمبا نوچے آپ کر رہے ہو تو یہ پوری کہاوت آپ کے اوپر ثابت آتی ہے ہاں، میرے میں شیر بھی بولوں تو میرے پر ثابت ہوتی ہے ہاں چور مچائے چور ہاں وہ بھی آپ مچائے چور وہ بھی آپ ہیں اگر آپ چور مچائے شور کی بات کر رہے ہیں نہیں نہیں سنو اگر آپ چور مچائے شور کہہ رہے ہیں نا ہاں۔ مجھے آپ بتائیے کیا چوری کی میں نے ہاں چور مچائے چور کی میں آپ کو بتاؤں کیا چوری کی بتاؤں ہاں بتاؤ ہاں، چوری کی آپ نے کیا کی یہ بات آپ چوری کی کیا کی آپ کو میں بتاتا ہوں ہاں بتاتا ہوں میں آپ کو آرام سے کرا نہیں ابھی بتائیے ٹینشن نہیں چور مچائے چور چور مچائے چور چور مچائے چور سے میرا کیا کہنا ہے چور مچائے چور ہاں بولو چور مچائے ہاں، چور کہاوت ہے چور مچائے چور کہاوت چور مچائے چور ہاں، شور ہاں۔ شور چور مچائے شور کہاوت ہے نا چور مچائے چور چور چور جب چور چوری کرتا ہے نا خود کو بتائے کہ چور چور چلاتا ہے ہاں چور مچائے چور اچھا چور مچائے گئی ہاں مطلب کہ پہلے بھی چور ہے اور آخر میں بھی چور ہے نا <laughs> ارے بھیا سنو سنو گے گے میری بات میں کیا کہہ رہا ہوں او ابو ارکم صاحب او ابو ارکم صاحب پہلے میری آپ نے جو کہاوت تھی اس کی وضاحت کر دیجیے چور شروع میں بھی ہے اور مچائے کے بعد پھر چور ہے نا ہاں۔ آپ چور مچائے چور چور چور مچائے چور یہ کہہ رہے نا آپ یہ کہاوت ہاں۔ ثابت کر سکتے ہیں ہاں۔ کہاں ہے اچھا اب اس کو ثابت کرنا پڑے گا حضرت ہم نے تو سنا ہے چور کرنا پڑے گا ارے بھائی کہاوت غلط ہے غلط کہاوت ہے حضرت ہم نے یہ سنا ہے کہاوتیں یہ چلی آئی چور مچائے شور شور کا سنا ہے چور مچائے چور یہ کہاوت پہلی مرتبہ آپ کے ایک منٹ شور کیا مچاتا ہے چور شور کیا مچاتا ہے آپ تعویل مت کیجیے آپ نے کہاوت کہی ہے تعویل مت کیجیے ہاں،, ہاں کہاوت کہی ہے آپ نے تعویل مت کیجیے تعلیم مت کیجیے شور بچاتا ہے وہ ہاں؟ ارے وہ شور کیا مچاتا ہے کیا مچاتا ہے بتاؤ بتاؤ کیا مچاتا ہے کیا شور مچاتا کیا مچاتا ہے بتاؤ آپ نے ذکر کیا کہاوت آپ نے ذکر کیا آپ بتائیے شور ہاں شور مچائے شور آپ نے تو ہاں۔ شور ہاں۔ کیا مچاتا ہے تو چور یہ کہتا ہے کہ میں نے چوری کی ہے یہ شور مچاتا ہے یہ شور مچاتا ہے چور آپ سے پوچھ رہا ہوں نا ارے میں یہی تو میں بول رہا ہوں آپ کیا کیا بولتا ہے چور کیا بول رہا ہے کہاوت آپ نے بولی ہے الٹا میرے سے بول رہے ہیں میں بولوں ہاں بولو میں نے کہا چور مچائے چور ٹھیک ہے ہاں آپ نے کہا یہ کہاوت ثابت کرو ہاں۔ ٹھیک ہے ہاں۔ آپ نے کہا چور مچائے شور آپ ہاں۔ نے کہا نا چور مچائے شور اوکے اب آپ سے میں نے پوچھا بھائی چور کیا شور مچاتا ہے بتاؤ چلو بولو وہی تو میں آپ کو آپ رہے ہو سوال مجھ سے کر رہے ہو سوال میں نے پہلے آپ سے کیا ارے اللہ کے بندے اللہ کے بندے میں نے کہا کہ چور مچائے چور ہاں تو بتا دیا کہ جب چور دیکھتا ہے کہ میں پکڑا جاؤں گا تو بولتے چور چور چور تاکہ لوگ کا دھیان دوسری طرف جائے کدھر جائے وہ اس کو چور نہ سمجھے اس لیے چور چور چلاتا ہے تو وہی اچھا۔ حالت تمہاری ہے وہی حالت تمہاری ہے میں بول رہا ہوں بھاگ خود رہے ہو جب آپ خود نہیں دے رہے ہو اور پہلے جو اس مناظرے میں جو تم آئے تھے ترم خان بن کے مناظرہ کرنے کے لیے اس میں کس طرح سے تم بھاگے <laughs> منابر تمہارے اندر آئی ہنسی آ رہی تمہارے تمہارے اوپر تمہاری تمہاری لاچاری پر مجھے ہنسی آ رہی ہے تیار تم نہیں ابھی تک تم تیار نہیں ہو کرنے کے لیے ارے ابھی ابھی بھی تیار ہوں وہ شرط مان لو وہ شرط اگر تم نے ہاں۔ غیرت کا دودھ پیا ہے اگر تم نے غیرت کا دودھ پیا ہے تو اس شرط کو مان لو اور آ جاؤ مناظرہ کر لو اگر غیرت تمہارے اندر ہے ہاں اگر تمہارے اندر غیرت ہے اور تم نے غیرت کا دودھ پیا ہے تو آ جاؤ اس شرط کو مان لو اور آ جاؤ مناظرہ کر لو ہاں تو آ جاؤ نا شرط کو مان لو مناظرہ کر لو تو شرط مان لو شرط مان لو جو میں نے بتائی تھی آپ کو کون سی شرط جو میں نے بتائی تھی آپ کو بات کون سی شرط بتا ذرا واپس تمہارے پر بتائیں کہ یہ کیسا مناظر بتاؤ شرط بتاؤ یہ شرط نہیں تھی کہ جو ہارے گا وہ فریق مخالف کے مسلک کو قبول کرے گا اچھا جو ہارے گا ہاں۔ فریق مسلک کے جو ہارے گا ہاں۔ وہ سامنے والے کی جو جیت جائے گا تم کو تو قسم سے تم کو تو اتنا بھی بولنا نہیں آتا ہے سری سے مخالف بولنا نہیں آ رہا ہے تم کو بولو بولو بولو ہاں ہاں،, ہاں بولو مناظر صاحب تم کو سبھی تو مخالف بولنا جی بریلوی ہاں، مناظر صاحب آپ کو مرچی لگ رہی ہے کس کو مرچی لگ رہی ہے مرچی تم کو لگی اس لیے تم نے استعمال کیا مرچی والے مرچی تم کو لگی اس لیے مرچی والا لفظ تم نے استعمال کیا مرچی مرچی تم کو لگی ارے ہاں پوری دنیا ہاں، جانتی ہے ہاں، ابو ہاں، ارکم صاحب کو مرچی لگی ابو ارکم صاحب کو مرچی لگی اس لیے ابھی مرچی کا لفظ استعمال کیا ابو ارکم صاحب کو مرچی لگی چلا تو تم رہے ہو جوش میں تم ہو غصے میں تم ہو بڑا تم رہے ہو بول تم رہے ہو اچھا بولو یہ یہ مناظر ہے یہ دیکھو ابو ارکم مناظر صاحب ابو ارکم مناظر ہاں یہ مناظر ہے مناظر ہاں، ہو گیا بول کے جی؟ بول کیا ہو گیا کیا ہو گیا شرط پر بات کرتے ہاں شرط پر بات کرتے کون سی شرط پر شرط پر بات کرے تم نے پیش کی ہے سنو اگر تم کو اس پر بات کرنا نا مول میں تقریر کی عبارت پر انشاءاللہ کر لیں گے اسی شرط کے ساتھ ابھی جس بحث پر بات گے ابھی ابھی تک تک موت ہاں۔ موت آ آ رہی رہی تھی تھی کیا بھاگ رہے تھے اللہ کا شکر ہے یار ابھی زندہ ہوں کہاں موت آ رہی ہے ہاں، نہیں آ رہی نا تو بات کیوں نہیں تم نہیں کر رہے ہو ہم تو شرط ہم نے آپ کے سامنے شرط رکھی شرط شرط کے مطابق آؤ بات کر لو تم نے رکھی ہے یہ جو تم نے شرط رکھی ہے کہ جو ہار جائے گا جیتے ہوئے کا مطلب قبول کرے گا اپنا مطلب چھوڑے گا ہاں۔ یہ تم نے شرط رکھی ہے ہاں۔ یہ تو تم نے جو شرط رکھی ایک بات بتاؤ اختلاف کن چیزوں پر ہے کن چیزوں پر ایک چیزوں پر ہے ایک چیز پر ہے اختلاف کس چیز پر ہے اختلاف ہے جو تقریر کی بات ہے اسی پر اختلاف ہے ہمارا تمہارا نہیں بہت ساری چیزوں پر اختلاف ہے تو ایک چیز پر تم مطلب چھوڑنے کی بات کیسے کر رہے ہیں اتنی گستاخی والی عبارت ہے جب وہ غلط ثابت ہو جائے تو اس پر آپ کو کیا بولتے ہیں قبول کرنا چاہیے اور چیزوں پر بھی تو اختلاف ہے اور چیزوں پر بھی سب چیزوں پر رکھو سب چیزوں پر رکھو یہ شرط سب چیزوں پہ رکھ لو کیا سب چیزوں پہ رکھ لو جب سب چیزوں پر بات کریں گے تو اس وقت لانا بیچ میں موضوع جو طے ہوا تھا کون طے ہوا تھا تو سب چیزیں گستاخی والی ساری عبارت آ رہی تھی اس میں ساری عبارتیں ساری عبارتیں پہ تم بات کری جتنی عبارتیں ہمارے خلافات کی وجہ ہے ہاں تو وہ تم لاتے تھے بیچ میں وہاں پر کیوں گستاخ کون موضوع موضوع کیا ہوا تھا کیا بات تھا ایک عبارت تو تم بات نہ کر سکے اور اتنی ساری عبارتوں پہ لانے کی بات کون کون کون بات بات بات نہیں نہیں نہیں کر کر کیا ہوتا ہے مطلب سکتا سون بات نہیں کرتا تھا تم میری بات سنو تم نے نکالا کس نے نہیں کی بات کرنے کی تم نے غیرت اور میں نے جواب دیا یو ٹیوب پر موجود ہے ہاں۔ غیرت تھوڑی تو اس کا تم جواب دیتے ابھی تک جواب نہیں دیا تم ابھی تک تم نے جواب نہیں دیا میں نے تمہاری باتوں سے میں نے ثابت کیا ہے تمہاری باتوں سے میں نے ثابت کیا ہے <laughs> تم نے ذرا چھوٹے تم اس کا جواب دیتے تم نے جواب اتنا کیوں غصے میں ہو کیوں ابو رقم بلیز بنا کیوں ابو رقم بلیز صاحب اتنے غصے میں ہو کیوں غصے میں ہو اتنا پانی پی لیجیے پانی پی لیجیے تھوڑا سا تمہاری مکاری دیکھ کر تمہاری مکاری دیکھ کر <laughs> جو مکار ہے وہ خود بولتا ہے کہ مکاری دیکھتا ہوں دوسروں کی یہاں <laughs> ہاں خود مکار ہو نہ ہاں جو خود مکار ہے میں تو نہیں ہوں الحمد للہ میں مکار نہیں تم نے کی اور ہم نے نے مکاری بتائی بتائی کس کہاں جھوٹی بات کو تم ہاں۔ مکار بولتے ہو ہاں۔ جھوٹی بات کو تم مکاری بولتے ہو جھوٹی بات کو تم مکاری بولتے ہو تم نے مکاری کی ہے وہ کیسے مکاری کی مکر تم نے کیسے کیا ہے کیا ایک جگہ کیا بولا تم نے اچھا ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ آپ نے کہا مکاری اور مکر ہاں۔ مکاری اور مکر ایک ہی چیز ہے کیا تمہاری تم نے مکاری کی مکاری اور مکر ایک ہی مکاری اور مکر ایک ہی مکاری اور مکر ایک ہی چیز ہے میں پوچھ رہا ہوں تم نے مکاری کی ابھی میرے سوال کا جواب نہیں دے پہلے میں نے سوال کیا فوراً میں نے پہلے سوال کیا کہ مکاری اور مکر ایک چیز ہے کیا سب سے پہلے میں نے سوال کیا جیسے یہاں نے مکاری اور مکر بولا جیسے ہی تم نے مکاری اور مکر بولا میں نے فوراً سوال کیا کہ مکاری اور مکر ایک چیز ایک ہی چیز ہے کیا تم نے مکاری کی کہ نہیں مکاری اور مکر ایک چیز ہے کیا مکاری تم نے کی کہ نہیں آپ پہلے میری بات کا جواب دے دیجیے سوال میں نے پہلے کیا میرے بہت سے سارے سوال ہیں جو تم کر کے بیٹھے جواب نہیں <laughs> ارے ابھی تو تمہارے اوپر اتنے سارے سوال یہ یہ دیکھو یہ یہ مناظر ابو ارکم رضوی مناظر بریلوی بریلوی مناظر صاحب کی یہ حالات ہیں حضرت میں نے آپ سے یہ کہا کہ مکاری اور مکر ایک ہی چیز ہے کیا نے مکاری کی مکاری میں نے تو پہلے بھی منع کر دیا میں نے مکاری نہیں کی اب آپ یہ بتاؤ کہ مکاری اور مکر ایک ہی چیز ہے کیا اچھا مکاری اور مکر ایک ہی چیز ہے کیا مکاری نہیں کی مکاری اور مکر ایک ہی چیز ہے کیا مکاری مکاری اور مکر ایک ہی چیز ہے کیا حضرت میں سوال کر رہا ہوں بار بار مکاری اور مکری ایک ہی چیز ہے کیا چیز چیزیں نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یار آپ نے بولا ہے یہ جملہ میں نے تھوڑی بولا ہے نہیں نہیں بتاؤ مکاری مگر کتنی چیز ہے میں تھوڑی بتاؤں گا مجھے کیا معلوم آپ نے بولا ہے نہیں پتا میرے کو ہوتا میں سوال کیوں کرتا آپ سے پہلی مرتبہ میں سن رہا ہوں کہ آپ مکاری اور مکر ایک جگہ استعمال کر رہے ہیں مکاری اور مکر کیا ہے مکاری اور مکر کیا تم کو نہیں پتا ہے نا ہاں نہیں پتا ہے مجھے اب بتاؤ آپ ہاں نہیں پتا ہے آپ بتاؤ مکاری اور مکر ایک چیز ہے اچھا مکاری اور مکر ایک چیز ہے ہاں؟ مکاری اور مکر ایک چیز ہے مکار کیا چیز ہے مکاری اور مکر ایک چیز ہے کیا حضرت مکاری حضرت حضرت ابو حکم صاحب رضوی مکاری اور مکر ایک چیز ہے کیا میں پوچھ رہا ہوں حضرت ابو ارقم رضوی صاحب حضرت حضرت ابو ارقم رضوی صاحب حضرت ابو ارقم رضوی صاحب مکاری اور مکر ایک ہی چیز ہے کیا دیکھیے حضرت میں آپ کے ساری باتوں کا جواب دوں گا حضرت میں آپ کے ساری باتوں کا جواب دوں گا لیکن آپ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ مکر اور مکاری اور مکر ایک ہی چیز ہے کیا میں بتا رہا ہوں میں آپ آپ بتائیے آپ بتا رہے ہیں مکاری اور مکر ایک چیز ہے اس کا جواب دے رہے ہیں آپ میری بات سنو گے آپ اس کا جواب دے رہے ہیں تو میں جواب دے رہا ہوں نا سنو گے ہاں اگر اس کا جواب نہیں دیا تو میں واپس آپ سے کیا بولتے ہیں مطالبہ کروں گا میری بات سنو گے مکار کہتے ہیں دگا باز باز دھوکے اور مکاری کہتے ہیں دگا بازی فریب کاری ایاری کو اور ٹھیک ہے ہاں اور کیا اور ہاں، مکر کس کو کہتے ہیں ہاں؟ مکر کس کو کہتے ہیں پہلے جو میں نے بات بتائی اس کو بتاؤ وہ صحیح کہ غلط ہے نہیں نہیں حضرت میں تحقیق کروں گا پھر اس کے بعد بتاؤں گا آپ سے میں نے یہ سوال کیا ہے میں دیکھوں گا کہ مکاری اور مکر ایک چیز ہے کہ نہیں ہے آپ تو ابھی مکار کے معنی صرف بتا رہے ہیں مکاری کا بھی تو نہیں صرف مکاری کے معنی بتائیں آپ نے مکار اور مکاری کے معنی بتائیں مکر کے معنی نہیں بتائیں آپ یہ بتائیے مکاری اور مکر ایک چیز ہے اور سنیے اور سنیے اور میری بات سنیے میں نے آپ سے مکاری اور ہاں۔ مکر کا معنی نہیں پوچھا میں نے آپ سے مکاری اور مکر کا معنی نہیں پوچھا میں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ ہاں۔ مکاری اور مکر ایک چیز ہے کیا جو مجھے پتا تھا اس کے وقت نہیں نہیں نہیں آپ آپ بتائیے آپ کو معلوم ہے یا نہیں مکاری اور مکر ایک چیز ہے جو مجھے معلوم تھا فی وقت کی بات مت بولیے آپ آپ نے کہا کہ تم نے مکاری اور مکر کیا تو میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ مکاری اور مکر ایک چیز ہے کیا میں نے علم میں جو تھا میں نے آپ آپ علم کی بات مت کیجیے حضرت آپ علم کی بات مت کیجیے آپ نے جو دو لفظ آپ آپ پھر یہ بول دیجیے کو معلوم نہیں آپ کو معلوم نہیں یہ کہہ دیجیے مانا ہاں؟ مطلب نہیں پوچھ رہا ہوں میں مانا نہیں پوچھ رہا ہوں میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ مکاری اور مکر کے مکر ایک ہی چیز ہے کیا مکاری حضرت ابو ارقم رضوی صاحب میں آپ سے مانا نہیں پوچھ رہا ہوں میں آپ سے مانا نہیں پوچھ رہا ہوں پتا تھا مکار کا مطلب بتایا مکاری کا مطلب, مطلب بھی نہیں پوچھ رہا ہوں مطلب نہ مطلب مطلب- اور تمہیں مکاری تم نے کی ہے نے کیا نہیں آپ نے مکاری کا مطلب بتایا مکاری کا معنی بتایا جبکہ نہ میں مکاری کا مطلب پوچھ رہا ہوں نہ میں مکاری کا معنی پوچھ رہا ہوں میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ تم نے مکاری اور مکر کیا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں مکاری اور مکر ایک ہی ہاں، چیز ہے کیا ہاں تم نے مکاری کی یہ بتا دیا تم نے مکر کیا وہ بھی بتا دیا میں نے کہاں بتایا جو میں نے کہا وہ میں نے ثابت کیا کہاں ثابت کیا آپ نے کہا کہ تم نے مکاری اور مکر کیا میں نے آپ سے سوال یہ کیا کہ مکاری اور مکر ایسی چیز ہے کیا تم نے مکاری کی مکر کیا میں کیا مکر کیا کیا مکر کیا ہاں، کیا مکر ہاں، کیا کیا مکر کے معنی دھوکے کے آتے ہیں مکر کے معنی دھوکے کے آتے ہیں مکر کے معنی دھوکے کے دھوکے کے معنی میں مکر کا مکر کا معنی دھوکا ہے دھوکا ہے تو پھر ثابت کیا تو نہیں سنو سنو نا اگر آپ کہتے ہیں کہ مکر کے معنی دھوکا ہے پھر آپ نے کہا مکاری میں بھی دھوکہ بازی آتی ہے تو مکاری اور مکر ایک چیز ہوئی نا مکاری مکر ایک چیز ہوئی نا حضرت دیکھو آپ بات مت پلٹو آپ نے کہا مکاری کے معنی بھی دھوکا دگا بازی اور اور دو تین معنی اور بتائے اور مکر کے معنی آپ نے کہا دھوکا تو مکاری اور مکر ایک چیز ہوئی ہاں جو بھی ہاں جو بھی ہو مکاری اور مکر کے معنی ایک ہی ایک ہی ہوئے مکاری اور مکر ایک ہی چیز ہوئی Sorry, your call cannot be connected. Please call back in some time. Shama kijiye. Aaj. Hello ہاں جی السلام علیکم اللہ کا شکر ہے ابو رقم رضوی صاحب جی فرمائیے فرمائیں میں نے آپ کو ایک دلیل دی تھی تفسیر ہاں۔ کبیر کی اس کا کیا ہوا اس کا کیا ہوا جی سر ہماری بات کہاں جی؟ بتاؤ بات یہاں سے چھٹی ہے وضاحت پر سے جو مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو عبارت ہے اس کی وضاحت پر اور میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں ہاں؟ کیا کہہ رہے ہیں ابھی کر دیجیے دوبارہ کر دیجیے ہاں دوبارہ جی میں دوبارہ کر دے رہا ہوں جی۔ کہ مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو وہاں لکھا ہے کہ انبیاء علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں وہاں پر خصوصیت مراد نہیں ہے بلکہ وہاں پہ ہی جو ہے وجہ اور ذریعے کے معنی میں ہے عبارت کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء علوم کے ذریعے یا علوم کی وجہ سے ممتاز ہوتے ہیں اور یہ بات جی، جی، یہ بات پوری تو ہونے دیجیے یہ بات میں نے اس جی، یہ بات میں نے اس وجہ سے کہی تھی کہ یہاں ہی جو ہے خصوصیت کے معنی میں نہیں ہے میں نے کل کہا تھا آپ کو کہ مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری کتابیں ہیں اس کے اندر جو موجود ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خصوصیت صرف اسی میں خصوصیت مراد نہیں لیتے ہیں چنانچہ میں آج آپ کو اسکین بھی بھیج دوں گا آب حیات جو حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک جامع کتاب ہے اس کے اندر مولانا نے لکھا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مؤمنین اور مؤمنات کے درمیان مساوات کرنا اور برابری کرنا یہ واحیات خیال میں سے خیال واحیات ہیں یہ بات انہوں نے کہی ہے اور دوسری چیز ایک کتاب ہے ان کی قبلہ نما اس میں انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمال کمال علمی اور کمال عملی دونوں میں امتیازی حیثیت رکھتے ہیں دونوں میں امتیازی حیثیت رکھتے ہیں اس لیے آپ جس مطلب کے اعتبار سے خصوصیت پیدا کرنا چاہ رہے تھے وہ خصوصیت یہاں مراد نہیں ہو سکتی کیونکہ خود حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ اصل خصوصیت اور ممتازیت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور اس عبارت کے اندر جو مولانا نے فرمایا ہے کہ انبیاء علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں باقی رہا عمل تو بسا اوقات بظاہر امتی بڑھ جاتا ہے تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور پھر کہہ دے رہا ہوں کہ دو دو دو دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہے کمیت اور ایک ہے کیفیت بات یہاں کیفیت کی نہیں ہے بلکہ بات یہاں کمیت کی چل رہی ہے مقدار کی چل رہی ہے کہ مقدار میں بڑھ سکتا ہے اور یہ میں کئی حوالے آپ کو دے دے چکا ہوں اس کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا آج کے زمانے میں کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بہت سارے حج کیے ہیں ایک سے زیادہ کیے ہیں اور دوسری مثال اس کے لے لیجیے کہ آج کل بہت سارے حفاظ کرام دنیا کے اندر موجود ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دور کیا ہے لیکن جو دوسرے حفاظ کرام ہیں وہ کئی دور کر چکے ہیں تو یہ بظاہر مراد ہے کہ بظاہر جو فرما رہے ہیں اور جو اعمال میں بڑھا رہے ہیں وہ اس اعتبار سے بڑھا رہے ہیں کہ مقدار کے اعتبار سے بڑھ سکتا ہے باقی رہی افضلیت خصوصیت اور شان اور علویت جو ہے اور عاجزی اور انکساری جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرف اور سارے مؤمنین کی ایک طرف اس کا مقابلہ کوئی نہیں رکھ سکتا ہے اس اعتبار سے امتیاز بتانا چاہ رہے ہیں پھر آپ یہ اعتراض دوبارہ مت کیجیے گا کہ آپ نے امتیاز مان لیا عمل کے اعتبار سے بھی اور علم کے اعتبار سے بھی تو میں اس کا جواب ابھی دے دے رہا ہوں کہ مقدار اور کیفیت اور کمیت دو لفظ بول رہا ہوں افضلیت کے اعتبار سے ہر چیز میں اور شان کے اعتبار سے ہر چیز میں اللہ کے رسول ممتاز ہیں کمال علمی اور کمال عملی دونوں میں مقدار کے اعتبار سے امتی بڑھ سکتا ہے میں نے مثالیں دی اس کی اب بولیے آپ میں نے آپ کو اس کے متعلق تفسیر کبیر کی جو روایت تفسیر کبیر کا حوالہ پیش کیا تھا اس کا جواب آپ نے ابھی تک نہیں دیا ہے آپ کی باری ہے بولے آپ جی۔, جی جی جی پہلے تو آپ یہ کلیئر کر دیجیے کہ ہر اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممتاز ہیں آپ یہ کہہ دیجیے جی مطلب اتنا مطلب تھوڑی کہوں گا اتنا مطلب تھوڑی کہوں گا کس اعتبار سے آپ پوچھ رہے ہیں آپ مانتے ہر اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ممتاز مانتے ہیں نا جی آپ کہہ دیجیے کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے ممتاز ہیں یہ کہہ دیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کمال عملی بھی ہے اور کمال علمی بھی ہے اور وہ اس میں امتیازی شان رکھتے ہیں کمال عملی میں بھی اور کمال علمی میں بھی اور بات رہی مقدار کی تو مقدار میں بڑھ سکتا ہے امتی اب بولیے آپ کہہ دیا میں نے جی اگر نے حضرت میں نے کہا تو ابھی اتنی اچھی وضاحت کی آپ بار بار اس پہ کہہ رہے ہیں کہ میری بات غلط ہے میں نے آپ ہی کی تو بات بولی آپ کا جو مقصد ہے نا وہ نہیں سنیے آپ کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میں اتنا بول دوں کہ اللہ کے رسول ارے میرا مقصد ہاں۔ میرا مقصد آپ کہہ رہے ہو ہاں میرا جہاں جی رہا ہوں آپ میرا جہاں صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں سنیے بات بات آپ ہر اعتبار سے ممتاز مانتے ہو نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جی۔ اعتبار سے مقدار کو چھوڑ کر وہ بات مت لائیے کیوں نہیں لاؤں بھائی مقدار کی آپ سنیے سنیے میری بات ایک سن لیجیے پھر آپ اپنا جملہ پورا کیجیے گا نہیں آپ غلط بات بول رہے ہیں نا اس لیے مجھے ٹوکنا پڑ رہا ہے آپ کو میں نہیں ٹوکتا جی۔ نہیں <laughs> اللہ کیسی بات کرتے ہیں آپ حضرت میں آپ کو غلط اس اعتبار سے بول رہا ہوں آپ نے کہا کہ مقدار کو چھوڑ دیجیے مقدار کو رہنے دیجیے مقدار کو مقدار کے بغیر بات کیسے ہوگی بھائی کتاب نہیں نہیں نہیں تحزیر الناس جس نہیں حضرت جو تحزیر الناس کی تحزیر الناس کی جس عبارت پر آپ نے اعتراض کیا اس میں اسی اعتبار سے تو اعتراض کیا ہے تو میں اس کو کیسے چھوڑ دوں گا بارہ پیش کر کے اس کے نیچے سوال کیا تھا ہاں۔ بندی بتاؤ ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممتاز ہیں میں نے یہ سوال کیا تھا کیا تھا مفتی صاحب کیا تھا نا حضرت حضرت اس کو کتنی مرتبہ بول چکا ہوں ہاں،, ہاں ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم ممتاز ہے اس میں کوئی اس میں شکی بات تھوڑی ہے کس کو اختلاف ہے ہم کو بھی نہیں اختلاف ہے آپ کا آپ ہی کہہ رہے ہیں آپ ہی کو اختلاف ہے اس لیے بول رہے ہیں جناب میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ سے سوال کیا کہ حضور وسلم علوم میں ممتاز ہیں تو آپ نے کہا ہاں علوم میں ممتاز ہیں آپ نے اس عبارت کو اٹھا کے بولا تھا نا جو عبارت کیا کہتے ہیں تحزیر تحزیر الناس کی ہے ہے نا آپ اسی عبارت سے بول رہے تھے نا تو میں ابھی شروع میں ہی اس عبارت کی وضاحت کر دیا کہ آپ جو ہی خاص کر رہے ہیں نا وہ خاص کے معنی میں نہیں ہے وہاں پہ ٹھیک ہے نا یعنی وہ کئی مرتبہ یہ بات بول چکا ہوں کہ یہاں خصوصیت کے معنی میں نہیں ہے دوسری کتاب مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو ان سے بھی ثابت ہوتا ہے جناب آپ کہہ رہے ہو نا کہ خصوصی معنی میں نہیں ہے جی۔ آپ نے کہا کہ ذریعہ اور وجہ یہ علم کے ذریعے سے ممتاز یہ کہنا چاہتے نا علم کے ذریعے سے ممتاز ہے نا کون ٹھیک ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم جی،, جی علم کے ذریعے سے ممتاز ہے نا ہاں۔ خالص خالص علم کی وجہ سے ممتاز ہے نا بلکہ ہر اعتبار سے ممتاز ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم میں اللہ اکبر کبیرہ اللہ حکم میں کیا کیا ہوں مفتی صاحب آپ ہاں۔ کہ جو عبارت ہے نا کہ جی۔ علوم ہی میں ممتاز ہے نا جی, جی نا ہاں۔ تو میں یہ کہہ رہا ابھی آپ نے اس سے کیا وضاحت فرمائی کہ ذریعہ کا جو مانا ہے وہ ذریعہ ہے ہاں، یعنی علم کے ذریعے سے علم کے ذریعے سے ممتاز ہے آپ نے کہا جی،, جی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کا کہنا ہے کہ علم ہی میں ممتاز نہیں علوم ہی میں ممتاز نہیں ہے ٹھیک ہے صرف علوم ہی میں ممتاز نہیں ٹھیک ہے یہ غلط بول بولیے آگے چلیے بولیے پہلے پوری بات کر لیجیے اپنی پھر میں بولوں ہاں تو آپ نے کہہ دیا کہ بھائی صرف علوم میں ممتاز نہیں ہے بلکہ ہر اس کے بعد نے کہا کہ بھائی اب جب علوم میں ہی ممتاز نہیں ہے تو ہر اعتبار سے ممتاز مانتے ہو گے نہیں ہو گئی بات آپ کی پوری جی جی میں پوچھ رہا ہوں کہ ہر اعتبار سے حضور وسلم کو جی، ممتاز مانتے ہو یا نہیں ہاں ٹھیک ہے جی۔ آپ کا آپ کا یہ سوال کرنا ہی بیکار ہے وجہ پوچھیے کیوں وجہ اس کی یہ ہے جی ہاں جی، وجہ اس کی یہ ہے کہ مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر بحث علم اور عمل کی کر رہے ہیں اور آپ نے اچھا مجھے یاد دلایا کل آپ نے ایک سوا ایک مثال دی تھی مجھے موبائل کی کہ اگر میں کہوں کہ عمر کا موبائل سب سے اچھا ہے ٹھیک ہے اور بعد میں چیک کیا گیا تو دوسروں کا موبائل اچھا نکلا تو میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا یہ مثال پیش کی تھی آپ نے تو حضرت موبائل کا مقابلہ موبائل سے کیا نا آپ نے موبائل کا مقابلہ اگر کمپیوٹر سے کیا جائے تو ہاں بول رہا ہوں پوچھ رہا ہوں موبائل کا مقابلہ موبائل سے کیا آپ نے اگر موبائل کا مقابلہ کمپیوٹر سے کرتے تو کمپیوٹر سے کیسے کریں گے جب بات موبائل کی ہو رہی ہے تو وہی تو مسئلہ ہے نا تو یہاں پہ بھی بات علم کی ہو رہی ہے یہاں پہ بھی بات علم کی ہو رہی ہے دوسری چیزوں کی بات کیوں بیچ میں لا رہے ہیں آپ جس طرح موبائل کا مقابلہ کمپیوٹر سے نہیں کیا جا سکتا ہے اسی طرح یہاں پہ علم اور عمل کی بات چل رہی ہے تو آپ دوسری چیزوں میں کیوں اس کو گھسیٹ رہے ہیں جی۔ اللہ کا شکر ہے میں آپ کی پوری بات سمجھ گیا ہوں آپ کا سوال بھی سمجھ گیا ہوں بات یہاں صرف علم اور بات سنیے بات پوری بات یہاں صرف علم اور عمل کی چل رہی ہے ایک مطلق چیز حیرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ذکر کر رہے ہیں اب آپ اس کے اندر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف میں ممتاز لیتے ہیں یا دوسری ہر اعتبار سے ممتاز لیتے ہیں بھائی جس طرح وہاں پر بات صرف موبائل کی چل رہی تھی اس میں ہم کمپیوٹر کو نہیں گھسا سکتے ہیں اسی طرح بات یہاں پہ صرف علم کی چل رہی ہے اس میں ہم دوسری چیزیں کیسے گھسا سکتے ہیں جیسے آپ نے کل مثال دے دی تھی پسینے کی تو اس میں پسینے کو کیسے گھسا سکتے ہیں علم اور عمل کی بات چل رہی تو صرف علم اور عمل کی بات کیجیے نا اور اسی کے متعلق آپ سوال کیجیے دوسرے سوال کر رہے ہیں آپ کے ہر اعتبار سے ممتاز ہے کہ نہیں بات اس کی نہیں چل رہی یہاں پہ کہ ہر اعتبار سے ممتاز ہے کہ نہیں بات یہ چل رہی ہے کہ علم اور عمل اس میں کیا ہے اس کے متعلق آپ سوال کیجیے حضور اعتبار سے ممتاز ہے حضرت پھر وہی بات یہ یہ ایک الگ پورا یہ ایک الگ پورا سبجیکٹ ہو جائے گا ایک پورا ایک الگ کیا بولتے ہیں مدعا ہو جائے گا حضرت نہیں نہیں سنیے اس لیے ہو جائے گا اس لیے ہو جائے گا ہاں، نہیں ہم یہاں ایک ایک جزیا بیان کر رہے ہیں ایک علم اور عمل کی ایک مثال ہم نے دی ہم اس کو بیان کر رہے ہیں اگر پھر وہی بات میں کہوں گا کہ آپ نے وہاں موبائل کی بات بیان کی تو صرف موبائل میں ہم کیا کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں مقابلہ کر سکتے ہیں اگر ہم موبائل کا مقابلہ کمپیوٹر سے کریں تو لوگ کہیں گے کہ بیوقوف آدمی ہے اسی طرح علم اور عمل کی بات چل رہی علم کا مقابلہ عمل سے کر رہے ہیں عمل کا مقابلہ علم سے کیا جا رہا ہے تو آپ اس کے اندر ہر چیز کو کیوں داخل کر رہے ہیں ابھی علم کی بات چل رہی تو علم کو لیجیے باقی جب جب کلی بات چلے گی تو پھر آپ اس میں ہر اعتبار سے ممتاز ہیں یا ہر اعتبار سے ممتاز نہیں آپ اس موضوع کو لا سکتے ہیں جناب مفتی عمر دیوبندی صاحب جی ابھی رقم جی سنائیے واپس سے آپ نے جو یہ کا مانا جو لیا ہے ذریعہ لیا ہے جی ہاں ٹھیک ہے آپ نے ذریعہ لیا جی یہ علم کے ذریعے سے ممتاز ہوں ٹھیک ہے جی غلط تو نہیں دے رہا ہوں ہاں، علوم کے ذریعے سے ممتاز ہوتے ہیں چلیے مطلب آپ یہ نہیں کہنا چاہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خالص علوم سے ممتاز ہیں آپ یہ نہیں کہنا چاہتے نا بولیے آگے کتنی مرتبہ کہہ دیا اگر اگر اگر میں یہ کہتا تو میں خصوصیت خصوصیت کے معنی نہ لے لیتا آپ کی بات صحیح نہ ہو جاتی اور میں اگر یہ مانا سنیے اگر میں یہ مانا لیتا تو میں قبلہ نما کی عبارت حیرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو پیش کی میں وہ کیوں پیش کرتا یا پھر مساوات کی جو عبارت آب حیات سے میں نے پیش کی کہ مولانا قاسم صاحب فرماتے ہیں کہ مبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین مرد اور مومن عورتوں کے درمیان مساوات قائم کرنا اور برابری قائم کرنا یہ تو خیال واحیات واحد میں سے میں کیوں آپ کو یہ عبارت پیش کرتا اگر میں خصوصیت مانتا تو آپ کو یہ ہاں، بالکل انشاءاللہ اللہ میں نے پہلے سے تیار رکھا ہے جیسے بات پوری ہوگی ویسے میں آپ کو بھیج دوں گا ہاں، ٹھیک ہے جی۔ آپ میری بات آپ یہاں پر جی۔ آپ جذبات میں نہ آئے نہیں نہیں اللہ کا شکر ہے میں مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہوں اور جذبات کے اندر نہیں یہاں پہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے جی،, جی بہت اچھی بات تو پھر مسجد کے اندر کیا کہتے ہیں نا دماغ اور ہوش اور عقل سب کو کیا کہتے ہیں صحیح کر کے بات کرتے ہیں کوئی جذبات یہاں زور سے بول نہیں ہاں، سکتے ہاں۔ یہاں جی، چلا نہیں جی، سک سکتے ہیں آپ بھی خیال رکھیں آپ بھی خیال رکھیں میں بھی خیال رکھتا جی جی جی جی اب آپ جو ہے میرے سوال کا جواب دے دیں کہ آپ کا ایک منٹ رک جائیے میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا اس سے پہلے میں نے جو دلیل پیش کی آپ اس کا کچھ رد کریں گے تفصیل کبیر والی کا تفصیل کبیر کا جو بار بار آپ ذکر کر رہے ہیں جی۔ کس پر بات کر رہا میرا سوال کیا تھا آپ یہ بتا دیں حضرت سوال ہاں، آپ نے سوال کیا تھا ہاں آپ یہ کہنا آپ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف علم ہی میں ممتاز ہیں یہ سوال ہے آپ کا دیوبندیوں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف علم علم ہی میں میں ممتاز ہیں یہ سوال ہے آپ کا جی, جی، تو میں یہ ہاں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کا یہ یہاں پر سوال کرنا ہی درست نہیں ہے کب سے کہہ رہا ہوں میں یہی بات یہ عبارت پیش کر سنیے سنیے یہ عبارت پیش کر کے تحزیر الناس کی جو عبارت تیزر الناسک انبیاء علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں باقی رہا عمل تو بسا اوقات بظاہر اس میں بڑھ جاتے ہیں اس عبارت کو لکھ کر آپ کا یہ دل... یہ سوال قائم کرنا درست نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بات یہاں پر علم اور عمل کی چل رہی ہے دوسری چیزوں کی نہیں چل رہی ہے کیا آپ دوسری چیزوں کا اس سے موازنہ کرنے اور مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے بات یہاں مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ صرف علم اور علم اور عمل کی بات لا رہے ہیں علم اور عمل کی بات لے کے آ رہے ہیں تو علم ثابت کرنا نہیں ہے اور نہ کیا کہتے ہیں عمل ثابت کرنا ہے بلکہ اصل مقصد ان کا مقدار ثابت کرنا ہے کہ مقدار میں امتی بڑھ جاتا ہے اصل مقصد ان کا یہی ہے ان کا مدعا یہی ہے کہ مقدار میں بڑھ جاتا ہے اس لیے آپ کا یہ سوال قائم کرنا کہ صرف انبیاء علوم ہی میں ممتاز ہے دیوبندیوں یہ درست نہیں ہاں اگر کوئی ایسی عبارت ہوتی جہاں پہ خاص یہ بات واضح ہو سکتی ہو جاتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے وہ ہر اعتبار سے اور ہر ہر ہر چیز کے اعتبار سے اور ہر خصوصیت کے اعتبار سے صرف علوم ہی کے اعتبار سے ممتازیت ہے اور علوم ہی کے اعتبار سے شان ہے اور علم ہی کے اعتبار سے شان ہے پھر آپ سوال کر سکتے ہیں کہ کیا اللہ کے رسول صرف علوم ہی میں ممتاز ہے تب آپ کا یہ سوال بنتا لیکن یہاں پر بات چل رہی علم اور عمل کی وہ دو چیزوں کا مقابلہ کر رہے ہیں ورنہ اگر آپ ایسا کہیں گے تو آپ کے ایک احمد سعید کاظمی صاحب ہیں ان کی کتاب کا نام یاد نہیں لیکن میرے پاس اسکین موجود ہے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو علم کا مقابلہ ایک بات جی۔ بیچ میں بول رہے ہیں جو میں نے یہ بات رکھی تھی آپ کو یاد دلا رہا ہوں میرے ذہن سے چل رہا ہے میں نے کہا تھا جس وقت مولانا نے شہزی الناز لکھی کسی نے ہندوستان بھر میں مولانا جی۔ کے ساتھ موافقت نہیں جی۔ کی ہاں۔ مولانا والا ابو الحیل کے اس پر آپ نے کچھ کہا تھا کسی کے حوالے سے ہاں میں نے کچھ کہا تھا لیکن وہ نام وہ نام غلط وہ نام میں نے غلط بنایا تھا میں میں پہلے سے سوچ کے بیٹھا تھا ہاں ہاں میں نے غلط نام بتایا تھا وہ ہاں۔ میں پہلے سے سوچ کے بیٹھا ہوں ہاں ہاں پہلے سے سوچ کے میں بیٹھا ہوں کہ مجھے یہ بات کہنی ہے آپ سے کہ میں نے کل نام غلط بتایا تھا جی۔ آپ بے فکر رہیے غلطی ہو جائے مان لینا اس میں کوئی وہ نہیں وقت میں غلط نام اور اس وقت میرے ذہن میں بھی نہیں آ رہا تھا جی، جی۔ خوشی ہوئی مجھے خوشی ہوئی ٹھیک ہے تو آپ اس تعلق سے کیا کہہ رہے تھے میں اس وقت اس تعلق سے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تہذر الناز کا صرف کیا کہتے ہیں سپورٹ کرنے والے مولانا عبدالحی صاحب تھے حالانکہ خود آپ کے عالم نے سپورٹ کیا ہے اس پر میں نے کہا تھا لیکن لیکن مفتی صاحب میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جو میں نے حوالہ دیا ہے کہاں دیا آپ نے آپ نے وعدہ کیا ہاں آپ نے مجھ سے وعدہ کیا جی۔ کہ میں آپ کو اسکین بھیج دوں گا لیکن چوبیس گھنٹے گزر گئے آپ نے اسکین ہی نہیں بھیجا ابھی تک میں اسکین آپ کو دے دوں گا اب تک آپ کو دے دینا چاہیے ٹھیک ہے جب دیں گے تو اس کے بعد اس پر بات ہاں، ہوگی نا نہیں نہیں تو آپ اس کو کلیئر کریں کہ اس بات پر آپ نے کس کا حوالہ دیا تھا پیر میرے علی شاہ کا نہیں دیا نہیں پیر میرے علی شاہ کا میں نے اس وقت دیا تھا جو غلط تھا جی اب جو ہے میں دے رہا ہوں جو اصل نام ہے پیر کرم شاہ الزہری اچھا کیا کہا تھا انہوں نے انہوں نے کتاب لکھی ہے تحزیر الناس میرے نظر میں اچھا۔ اور اس میں انہوں نے باقاعدہ یہ لکھا ہے کہ مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فیض الناس کو پڑھ کر مجھے سکون ملا اور انہوں نے بہت اچھی بحث لکھی ہے مطلب اس کی تعریفات کی ہیں اور اس کی تصدیق کی ہے کتاب کی اچھا اس کے بھی اسکین میں بھیج دوں گا آپ کو اور خط بھی ہے ان کا وہ بھی بھیج دوں گا اچھی بات اچھی بات تو یہ مفتی صاحب جو علی فاضت الومیہ کی بھی یہ بات ہے جی۔ کہ جس وقت مولانا نے تحریر ناز لکھی ہے جی۔ اچھا اپنے کو مدعے پر آنا ہے ٹھیک ہے ہاں۔ ذہن میں رکھ لو ہاں۔ میں یہاں پہ نوٹ کر لیا تاکہ پھر کیا ہے تو یہ بات کرتے کرتے وہ نہ بھول جائے اس ہاں، میں بات آ گئی اس لیے میں جس وقت مولانا نے تیزر ناک لکھی کسی نے ہندوستان بھر میں ہاں۔ مولانا کے ساتھ موافقت نہیں اس پر لکھا گیا ہے حضرت میں نے میں نے ابھی تک اس کتاب اس عبارت کو پڑھا ہی نہیں تو میں اس پر کیسے کچھ کہہ سکتا ہوں اچھا, اچھا، ٹھیک ہے آپ نے میرے پاس کوئی بات نہیں آپ جی۔ جب آپ مجھے دیں گے میں نے کہا کہ جب آپ اس کو دیں گے تب جی۔ میں بتاؤں گا اس کو ٹھیک آپ کی صحیح نہیں کرنا کوئی بات نہیں سب مدعے پر آتے ہیں یہ آپ نے کلیئر نہیں کیا کیا نام تھا ان کا پیر کرم شاہ الزری ہاں کیا اچھا انہوں نے جو کہا ہے آپ آپ اس کا اسکین بھیج دیں ہاں میں اس کا اسکین بھیج دوں گا آپ کو اچھا اچھا اچھا مجھے صاحب میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں جی آپ نے یہ مطالعے پڑھے ہوئے کتاب کا نام سنا ہے جی اس کا بھی نہیں سنا آپ نے <laughs> نہیں سنا ہے سنا ہے نا آپ نے کتاب کا نام تو اشاعت الجومیہ کا بھی سنا اور پڑھا بھی ہے بہت ساری لیکن کیا پوری کتاب کو عبور نہیں ابو یہ بات آپ کو یاد نہیں ہاں؟ آپ کو یاد نہیں تھی کوئی بات نہیں ہاں، ہاں، لیکن آپ کو یہ بات یاد ہے بریلوے بھی آپ نے پڑھا ہوگا پڑھا ہے ہاں اس کے لیے کیا ہے مفتی صاحب خالد محمود کی غالباً لکھنا جی، جی، جی۔ ہے دل صفحہ نمبر چار سو تیرہ پہ ہاں یاد ہے میں بتا دوں یاد نہیں ہوتا بولے میں بتا دیتا ہوں بولو لکھا ہے آپ نے فیض الناز کے حق میں بیان دیا جسے ہم شرح فیض الناز کے مقدمہ میں نقل کر چکے ہیں ٹھیک ہے اور وہاں پیر کرم شاہ صاحب کے اصل خط کا عکس فوٹو بھی ساتھ دیا ہے جی۔ ٹھیک ہے اس جی۔ کا دل چاہے دیکھ لیں ہاں۔ لیکن کیا یہ مقام مقام افسوس نہیں کہ پیر کرم شاہ صاحب اپنے اس موقع پر جمنا کبھی کیا کیا کیا بولا اپنے واپس پڑھ دوں ہاں واپس پڑھ دو نا آپ نے تیز الناز کے حق میں بیان دیا ہے نہیں وہاں سے پڑھیے ہم شرح ہاں چلیے پڑھیے شروع سے جی؟ پڑھیے پڑھیے پڑھیے ہاں۔ جسے ہم شرح تیز الناز کے مقدمہ میں نقل کر چکے ہیں اور وہاں پیر کرم شاہ صاحب کے اصل خط کا عکس فوٹو بھی ساتھ دیا ہے جس قابل چاہے دیکھ لے ہے سمجھ اتنی بات جی۔ لیکن کیا یہ مقام مقام افسوس نہیں کہ پیر کرم شاہ صاحب اپنے اس موقع پر جم نہ سکے جی اپنے اس موقع پر جم نہ سکے اس جی۔ پر کیا کہنا ہے آپ تو ہاں، میرے گھر کی تو کتاب نہیں ہے نا ہاں ہاں کیا جم نہ سکے اس موقع پر آپ نے کیا کہا تھا ابھی ہاں کیا کہا تھا دے کر ہاں کیا کہا تھا کی تعریف کی ہے تعریف کی ہے نا تجربات کی ہاں،, جی۔ ہاں میں نے بولا کری ہے انہوں نے ہاں صحیح اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں خالد محمود صاحب اس موقع پر اپنے ہاں، ہاں، آپ اس موقع پر جم نہ سکے اب آپ اس کی بس یہیں پر بات ختم ہو گئی ہے ان کی عبارت کی وہ اس موقع پر ہاں موقع پر جم نہ سکے اس ہاں۔ کیا کہنا چاہیں گے جی آپ کیا جی کون سی جلد میں مطالعہ بریلویت کی کون سی جلد ہے جی، آپ کو بتا دیتا ہوں میں آپ کے لیے دے دوں گا ٹھیک ہاں، جی۔ ہے ہاں آپ سنیے آپ اب سنیے آپ اب سنیے جی، آپ جی دل تو بتا دوں دل تو بتا دوں آپ کو جی جلد اول جلد اول ہے نمبر بتا دیتا ہوں جی والدن کیا ہے چار سو تیرہ جی ٹھیک ہے نا آپ نے یہ بات ہاں۔ بول دی اب کیا کہتے ہیں آپ مدعے پر آ جائیے اس کا جواب انشاءاللہ کل بات کریں گے تو دے دیں گے ہاں ان شاء اللہ میں پوری کوشش کروں گا ان شاء اللہ اچھا، پر ہم آتے ہیں جہاں پر ہم بات کر لیتے ہیں ہاں، جی،, جی ہاں اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا کہنا ہے ویسے آپ کا ایک بات اور آپ کو روک کے معافی چاہتا ہوں آپ سے لیکن بیچ میں بول رہا ہوں بحث جی، جی۔ اس بات پہ ہماری نہیں ہے کہ مولانا ہاں، اشرف علی صاحب خان رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ الناس کا کوئی بھی متفق نہیں ہوا کسی نے اس کا ساتھ نہیں دیا مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حفاظت میں کس نے لکھی بتاؤ کس کے کس کے حفاظت ہیں جناب میں کہہ رہا ہوں یہ کتاب کس نے لکھی ہے ارے وہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے حفاظت کس کے ہیں اس میں حکیم الامت ہی کے تو افادات ہے نا نہیں کتاب کس نے لکھی یہ مصنف کا نام میرے ذہن میں نہیں لیکن افادات حکیم الامت کے ہیں یہ میں جانتا ہوں یہ بات اچھا ان کی بات ہے نا تو یہ بات لکھی کس نے ہے اشرف علی خان صاحب ہاں ان کے افادات ہیں کہہ رہا ہوں افادات ہیں ان کے کہہ رہا ہوں ہاں سنیے وہ بات چھوڑیے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بات چھوڑ دوں ہاں کیونکہ مقصد کوئی فائدہ نہیں ہے اس پہ بحث کرنے سے کس نے لکھا ہے کیا لکھا یہ جو آپ نے بات چھیڑی ہے اس اس موضوع کے بیچ بیچ میں کہ فیض الناس کو کوئی سپورٹ دینے والا تھا نہ کسی نے اس کی کسی کوئی اس کے اتفاق نہیں کرا یہ نہیں کرا وہ نہیں کرا یہ بات بیچ میں آپ کا داخل کرنا ہی موضوع بے محل ہے بے محل آپ نے یہ داخل کیا ہے کیونکہ بات اس پر چل ہی نہیں رہی ہے کہ یہ کتاب سے کون متفق ہوا اور کون متفق نہیں ہوا سر آپ نے کیا ہے انشاءاللہ اس پر تو میں الگ ہی بات کروں گا اور میں آپ جو مجھے جو حوالے دے رہے ہیں الگ ہی بات کریں گے الگ ہی بات کریں گے مطلب ہاں مطلب اس موضوع یہ موضوع جب کیا کہتے ہیں پورا ہو جائے گا اس اس اس پر پر کے بعد بات کروں گا کیونکہ یہ میرا موضوع ہی نہیں نہ آپ کا موضوع ہے جی جی ارے یار گفتگو کے بعد ہاں, ہاں، وہی تو کہہ رہا ہوں یار جواب دوں گا لیکن کیا کہتے ہیں میں جواب کا انکار کر رہا ہوں کہ میں جواب نہیں دوں گا انکار کیا میں نے ایسے کہا میں نے کہ میں نہیں دوں گا ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو یہ موضوع چھیڑا ہے سنیے تو یہ جو موضوع آپ نے چھیڑا ہے یہ خلط مبحث کیا ہے آپ نے بات تحزیر الناس کی عبارت پر چل رہی تھی خلط خلط خلط مبحث مبحث میں نے خلط مبحث کی جی آپ ابھی کہہ رہے ہیں جب میں نے وہ جب اس کو میں نے پیش کیا تھا ہاں۔ اس وقت کو جب میں نے یہ بات کی جی، جی۔ تو اس وقت آپ نے خلطے مباح نہیں کہا تھا خوشی خوشی جو ہے یہ کہہ دیا تھا ہاں، میں نے اس وقت بھی میں نے اس وقت بھی آپ کو خلطے مباح نہیں دیکھا مفتی صاحب اس وقت خلطے مباح سے حضرت آپ یہ بھی کھا دی چلو بول لو پہلے مطالعے بریلی کا والا دے دیا تو آپ کو خلطے مباح لگنے لگے نہیں نہیں ارے آپ کیوں اتنا ٹینشن لے رہے ہو میں اس کا جواب دوں گا کیوں فکر کر رہے ہو آپ اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو آپ میں اس کی عبارت کی پیش کرنے کے بعد تھوڑی بول رہا ہوں بول اس لیے رہا ہوں کہ اس میں آپ نے اتنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں اس میں اس لیے بول رہا ہوں میرا ٹائم میں سمجھ گیا آپ کی بات میں سمجھ گیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کل میں نے پیش کیا تو آپ نے کل سے مباحث نہیں کیا آج میں نے پیش کیا تو آپ کل سے مباحث کر رہے ہیں یہ کہنا چاہ رہے ہو نا جی۔ ہے نا جی، جی۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں چاہے آپ کل پیش کریں چاہے آپ آپ آج پیش کریں کل نہیں بولا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کل کی بات سے متفق ہو گیا تھا اور آج میں متفق نہیں ہوں ایسا تھوڑی ہے کل بھی میں نے یہی کہا تھا کہ اس بات کو بعد میں دیکھیں گے آپ اسکین دیجیے گا اس کے بعد بات کریں گے کل بھی میں نے یہی کہا تھا اور آج پھر یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کے اسکین دیں گے نا اس کا حضرت وہی تو کہہ رہا ہوں یار کیسی بار بار ایک بات یار بچے کیسی ہاں۔ پوچھ رہے ہیں آپ اسکین بھیجیے پھر جواب دیں گے ان شاء اللہ صاحب ذرا ٹینشن نہ لے آپ <laughs> بات ارے حضرت اطمینان سے بات کر رہا ہوں ابو رقم صاحب اطمینان سے بات کر رہا ہوں ابھی آپ دیتے مطالعہ کا بھی حوالہ نا تو آپ کہہ رہے ہیں یہ ہے وہ جناب آپ نے جیسے ہی پیش کیا ویسے ہی میں نے نہیں بولا میں اس کے بعد بول رہا ہوں میں نے آپ سے جب آپ نے مطالعہ بریلویت پیش کر دیا میں نے اس کے بعد آپ سے کہا کہ آپ اس کا اسکین بھیجیے گا انشاءاللہ میں اس کا جواب دوں گا پھر جب آپ اس پر بار بار بول رہے تھے میں نے یہ کہا کہ ہمارا موضوع یہ نہیں ہے ہمارا مدعا اس پر نہیں ہے کہ یہ کتاب سے کون متفق ہوئے موضوع یہ ہے کہ عبارت عبارت پر پر تو آئیے ہاں جب آپ اس کا اسکین بھیج دیں گے انشاءاللہ ان شاء اللہ میں اس کا جواب دے دوں گا اچھا ہاں اب آپ اس بات کو بیچ میں نہ لائیے گا نا جب تک آپ اسکین نہ دے دیں تب تک آپ بیچ میں نہ لائیں اس بات کو اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا اب میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا ہاں۔, ہاں اب آئیے بولیے آپ جو میں نے آپ کے سامنے یہ سوال رکھا تھا کہ کیا وہ سفید ملی میں ممتاز ہوں ہاں۔ ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ علوم کے ذریعے سے ممتاز ہیں ہے نا ہاں خالی میں نے یہ بھی کہا تھا اس میں کہ آپ کا یہ سوال کرنا ہی غلط ہے بے محل سوال ہے یہ بے محل ہے آپ اپنے اعتبار سے ہی پھنس چکے ہیں اپنے آپ نے جو مثال دی تھی اسی اعتبار سے آپ پھنس گئے آپ نے مجھے مثال یہ آپ نے مثال یہ دی تھی کہ اگر عمیر عمیر کا کے پاس ایک موبائل ہے اور میں یہ کہوں کہ یہی سب سے اچھا موبائل ہے ٹھیک ہے پھر اگر کیا کہ ہاں، ہاں، میں کہوں کہ عمیر ہی کا موبائل ہاں عمیر ہی کا موبائل اچھا ہے بعد میں جب دیکھا گیا تو عمیر سے بھی اچھے دوسروں کے موبائل نکلے ہیں نا دوسرے کسی کا موبائل نکلا عمیر سے اچھا اپنی بات کی وضاحت کر دیں مفتی صاحب ہاں کریے میں نے کہا چار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس موبائل ہے اور میں نے کہا کہ مفتی عمیر صاحب کا موبائل ہے مفتی عمیر صاحب کا موبائل سب سے اچھا ہے تھوڑا ہاں۔ اچھا، جلدی جلدی اچھا کیجیے نا حضرت ٹائم کم ہے بہت ہاں ہاں سب سے اچھا ہے اب اگر اس سے اچھا اب اگر اس سے اچھا کوئی موبائل نکل گیا تو میری بات کیا ثابت ہوگی جھوٹی چاروں میں سے جی۔ ہاں۔ اب میں نے کہا کہ آپ یہ بتایا کہ اڑے ملی میں ممتاز ہے تو آپ نے یہ کا جو مانا لیا ہے لغت میں کئی مانا ہے آپ نے جو اس میں کہنا صرف نہیں لیا اکیلا نہیں لیا ٹھیک ہے یہ نہیں لیا آپ نے کیا لیا ذریعہ اور وجہ لیا ہاں مطلب صرف علوم ہی ممتاز نہیں ہے آپ نے یہ مانا نہیں لیا ٹھیک ہے نا ہاں بولو آگے بولو غلط تو نہیں دے رہا ہوں تو اب میں نے آپ سے کہا کہ آپ کہتے ہو کہ صرف فلم میں ممتاز نہیں ہے نا کہتے ہو نا بولیے بولیے پوری بات کر لیجیے اپنی فلم بولوں گا ہاں تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ہر ایکٹر فلم میں ممتاز نہیں نا تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ بتائیں کہ ہر اعتبار سے حضور کے فلم ممتاز ہیں یا نہیں جی آپ اس کا واضح ہو گیا بول دیا آپ نے میں بولوں ہاں ٹھیک ہے آپ نے جو مثال پیش کی ابھی آپ نے کہا کہ موبائل عمیر کا اگر اچھا نہیں نکلا دوسرے کا نکلا تو میں جھوٹا ہے نا تو بھائی میں نے اس پر یہی کہا تھا کہ آپ کے ایک عالم صاحب ہیں سعید احمد کاظمی صاحب اور ان کو غزالی زماں اور غزالی دورہ جیسے القاب ملے ہیں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو دنیا کے لوگوں کے علم سے تشبیح دی ہے باقاعدہ لوگوں کے علم سے تشبیح دی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم لو دوسرے لوگوں کے علم کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے اس طرح کے الفاظ ہیں پورے الفاظ یاد نہیں لیکن اس کا مفہوم یہی ہے عبارت کا وہ کتاب میرے پاس اچھا، ہاں اس کے کا میں انشاءاللہ دے دوں دوں گا گا ابھی فوراً بھیج اچھا، ہاں، جی۔ تو وہاں پر انہوں نے کیا کہتے ہیں اگر گستاخی کے الفاظ تو وہاں ہونے چاہیے اور خود انہوں نے آگے لکھا ہے کہ ایسے کیا بولتے تجبی نہیں دینا چاہیے بری بات ہے اور خود تجبی بھی دی ہے اور کہا بھی ہے کہ بری بات ہے اس سے تنقید ہوتی ہے اور توہین ہوتی ہے اب آئیے آپ یہاں یہ جو بات آپ نے ذکر کی ہے بات بات بھائی میری پوری کر یار میں میں آپ کے بیچ نہیں بولتا آپ کیوں بولنے لگتے بیچ میں جی ابو ارکم رجیو صاحب آپ بولنے دیں تو پوری کروں میں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے مثال دی موبائل کی موبائل کو آپ نے موبائل کا مقابلہ موبائل سے کیا ہے اگر میں نے آپ سے اس وقت بھی سوال کیا تھا کہ اگر موبائل کا مقابلہ کمپیوٹر سے کرے تو لوگ کہیں گے کہ بیوقوف آدمی ہے کہ موبائل کے ایک کیا بولتے چھوٹی سے کمپیوٹر اس کے مقابلے میں کہاں کیا حیثیت رکھتا کیا شان رکھتا اور اس سے موبائل کو تشبیح دی جا رہی ہے تو ٹھیک اسی طرح یہاں پر جو تشبیح دی جا رہی ہے یہ علم اور عمل کے اعتبار سے تشبیح دی جا رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کن کن چیزوں میں امتیاز ہیں اور کیا صرف علوم ہی میں امتیاز رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں اس سے بحث نہیں ہے مقصد یہاں پر یہ بتانا ہے کہ علم عمل کے اعتبار سے امتی بڑھ سکتا ہے مقدار کے اعتبار سے اصل مقصد یہ بتانا ہے اللہ کے رسول میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا اگر یہاں پہ عبارت میں یہ ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے جو آپ کی خصوصیت ہے اور جو آپ کی شان ہے اور جو آپ کی امتیازی ہے امتیازیت ہے وہ صرف علوم ہی کی وجہ سے اور کسی وجہ سے نہیں ہے تب آپ یہ سوال کر سکتے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیوبندیوں تب آپ یہ سوال کرتے کہ دیوبندیوں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف علوم ہی میں ممتاز ہیں باقی کسی چیز میں ممتاز نہیں ہے جبکہ میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کر چکا ہوں مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ انہوں نے قبلہ نما میں باقاعدہ بات لکھی ہے کہ کمال علمی اور کمال عملی دونوں میں اللہ کے پھر بھی آپ بیچ میں بولے پھر آپ بیچ میں بولے پھر آپ بیچ میں بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمال علمی اور کمال عملی دونوں میں امتیازی شان رکھتے ہیں بات اصل یہاں پہ چل رہی ہے مقدار کی اعمال میں بڑھ سکتا ہے یا نہیں اعمال کی کیا شان ہے اس سے بھی بحث نہیں صرف علم میں علم ہی مم علم ہی میں ممتاز ہے اس سے بھی بحث نہیں ہے بحث اس سے ہے کہ اعمال میں بڑھ سکتا ہے یا نہیں اصل بحث یہی ہے اور اصل مدعا ہی یہی ہے مولانا کا اصل ثابت یہی کرنا ہے مولانا کو کہ عمل میں مقدار کے اعتبار سے امتی بڑھ سکتا ہے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے یہ جو سوال کیا ہے یہ سوال کرنا بے محل سوال ہے اگر کوئی ایسی عبارت ہوتی جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اسی کی وجہ سے صرف علم ہی کی وجہ سے ممتاز ہے باقی کسی وجہ سے ممتاز نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ سوال کرتے تب آپ اس کو گستاخی بھی کہہ سکتے تھے اور آپ برملا چیلنج کے ساتھ یہ سوال کر سکتے تھے لیکن ابھی یہاں پر کوئی ایسی عبارت نہیں ان کا مقصود بھی نہیں ہے مولانا کا رحمۃ اللہ علیہ کا ایسا میں آپ کو وہ اسکرین بھیج دوں گا آب حیات اور قبل نما دونوں کے اب آپ بولیے اچھا تو ٹائم کتنا ہو بتائیے بات کرتے دیں چار بج کے بتیس منٹ ہو رہے ہیں ہلو ہاں کتنا ٹائم ہوا چار بتیس جی؟ چار بج کے بتیس منٹ ہم اور آپ بات کر رہے ہیں کتنی دیر سے بات کر رہے ہیں چار بجے سے چار بجے پہلے سے بات کر رہے ہیں میرا خیال دو تین منٹ پہلے سے نہیں نہیں بات کرتے کرتے کتنا وقت ہو گیا ہے مطلب ٹوٹل ہاں جو ہم آپ بات کر رہے ہیں نا ہاں کتنا ٹائم ہو گیا کتنا ٹائم ہو گیا تین دن ہو گئے ہیں تین دن سے بات کر رہے ہیں اور میرا خیال ہے تین گھنٹے ہو گئے ہوں گے تین گھنٹے ہو گئے ہوں گے ٹوٹل تین گھنٹے ہو گئے ہوں گے ٹوٹل تین گھنٹہ کیا بول رہے تھے بولیے تین گھنٹہ تین گھنٹہ کیا بول رہے ہیں مفتی صاحب ذرا زور سے بولیں گے آواز حضرت جو تین دن سے بات چل رہی ہے پری پیڈ گراہک ڈائل کریں اسٹار ایک دو تین ہیش اور جانے اپنا خاص آفر جی ابو صاحب میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری اور آپ کی جو تین دن سے بات چل رہی ہے ان سب کا ٹوٹل ملا کے تین گھنٹے کے قریب ہو گیا ہے بلکہ تین سے میرا خیال ہے اوپر ہو گیا ہوگا آپ میری بات ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں ابھی ابھی جو بات کر رہے ہیں کتنا وقت ہو گیا بات کر کے ابھی جو بات کر رہے ہیں آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گئے تھے ٹھیک ہے ہم نے کیا طے کیا تھا کتنی دیر بات ہوگی آدھے گھنٹے ہاں آدھا گھنٹہ پورا آج ہی آپ کو یہ آدھا گھنٹہ یاد آیا پہلے دن پندرہ منٹ بات کی تھی تو پندرہ منٹ پہ نہیں تو دوسرے دن آدھے گھنٹے پہ بات بات نہیں سنیے سنیے پہلے میری پوری دوسری تاکہ لوگوں کو معلوم چلے کہ آج ہی آپ صرف اتنا پابندی کر رہے ہیں دو دن نہیں پابندی کی آپ نے پندرہ منٹ پہلے دن طے کیا تھا تو آپ نے اس پر عمل نہیں کیا تب تو آپ کیا کہتے لمبی بات کی ہے اور دوسرے دن طے ہوا تھا آدھا گھنٹہ تو آپ اس دن دو گھنٹے بات کیے تب آپ کو آدھا گھنٹہ یاد نہیں آیا اور آج آپ نے طے کیا آدھا گھنٹہ تو آج آپ نے آدھا گھنٹہ پے کیا تھا آج آپ کو آدھا گھنٹہ یاد آ گیا ہاں ہو گیا ہاں میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا آپ نے دوسری باتوں کا ذکر کیا اس کا جواب دینا میں فکر مت کریں آپ کون سی دوسری بات ہمارے اور آپ کے بیچ میں کیا کتنی دیر بات ہوگی آدھے گھنٹے کتنا کیا ہو گیا جی آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا نا جی یہ میں نے اکیلے کا تھا آدھے گھنٹے بات ہوتی ہے دونوں کی طرف سے طے ہوا تھا اتفاق آپ نے ایسے کوئی تفصیلی نہیں ذکر کی تھی آپ نے پوچھا تھا کتنی دیر تک بات ہوگی ہاں میں نے پوچھا تھا کتنی دیر بات ہوگی آج تو آپ نے بولا آدھا گھنٹہ ہاں تو آپ نے کیا کہا میں نے کہا میں نے کہا ٹھیک ہے کل میں فون کروں گا ہاں، آدھا گھنٹہ بات ہو گئی نا ہاں تو ہو گئی آدھے گھنٹے پھر میں دوسری بات ہوں ہاں ہو گئی آپ نے کہا ہو گئی نا آدھا گھنٹہ ہاں ہو گئی ہو گئی نا یہ ہاں آگے اب آگے آپ کیا کہنا چاہتے بولیے کیا کہنا چاہتا مطلب آپ نے کہا نا کل اتنی دیر ہاں، بات ہاں تو کہنا یہ ہاں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج آپ کو آدھا گھنٹہ اتنا یاد آ رہا ہے کہ آدھے گھنٹہ طے ہوا تھا کل بھی آپ نے کیا کہتے ہیں آدھا گھنٹہ طے کیا تھا ہم نے اور آپ نے ہاں۔ تو کل آپ نے نہیں ٹوکا کہ آدھا گھنٹہ ہوا کتنا دیر ہو گئی بات کرتے کرتے آپ نے مجھ سے سوال نہیں کیا اس سے پہلے دن پندرہ منٹ طے ہوا تھا تب آپ نے نہیں ہاں۔ پوچھا کہ پندرہ منٹ طے ہوا تھا پندرہ منٹ ہو گئے تب آپ نے نہیں پوچھا اچھا۔ آج ہی کیوں پوچھ رہے ہیں اچھا،, اچھا ہو گیا بات آپ کا جی تو ایک بات بتائیے آپ مجھے ہاں کل جو بات ہوئی یا شاید پرسوں پرسوں بات ہوئی نا کل کل اور پرسوں بات ہوئی نا جی ہاں سنچر سنڈے ہاں تو اس میں جو ہم نے ٹائم جو مقرر کیا تھا ہاں اس سے زائد ہم نے بات کی بہت زائد تھوڑی زائد نہیں بہت زائد تو میں نے اکیلے بات کی تھی نہیں مل کے بات کی تھی نا دونوں نے دونوں یہ بات اکیلا آدمی تھوڑی بولے گا ایک منٹ ہاں تو اب اس میں غلطی میری بھی ہے آپ کی بھی شروعات آپ نے کی تھی زیادہ غلطی آپ کی ہے نہیں نہیں زیادہ غلطی آپ کی ہے اللہ کیا غلطی میری زیادہ بتائیے آپ نے دوسری باتیں بیچ میں لائی یہ سب سے بڑی غلطی آپ کی کون سی دوسری بات لائی کہ مناظرہ ہوا تھا اور یہ ہوا تھا اور ادھر کی باتیں اور ساجد خان نے یہ کہا اور فلاں نے یہ کہا اس طرح کی باتیں مجاہد سے یہ ہوا تھا تو عامر وحید سے یہ ہوا تھا یہ میں نے کب کہا تھا یہ میں نے کب کہا تھا کیوں کہا تھا آپ نے جب کہا ہاں, ہاں، کیا کہا جب یہ کہا کہ آپ کو ہی کا مانا پتا نہیں ہے ہاں اگر میں نے یہ کہا تھا ہی کا دیکھیے پھر آج بات پھر آج بات بڑھ رہی ہے پھر آج بات بڑھ رہی ہے تو اسی لیے کہہ رہا ہوں اسی لیے مفتی صاحب کہہ رہا ہوں سمجھنے کے لیے بات کر رہے ہیں نا آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے نا تو اس لیے باتیں نہ کریں آپ ہاں تو پھر باتیں نہ کریں آپ کیونکہ ابھی جی؟ آخر کا وقت ہی قریب ہے تو پھر آپ یہ ساری باتیں نہ لائے بیچ میں پھر لگ جا ابھی آخر کا وقت قریب ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر آپ بات نہیں ابھی آپ کہہ رہے ہو کہ بات آگے بڑھ جائے گی تو پھر پھر جب یہ بات ہے نا تو باتیں اچھا آپ سے ایک بات اور میں کہہ دوں آج کو میں آپ سے میں ایک بات اور بول دوں کہ بھیا ہوں کبیر کا جو میں نے پیش کیا ہے آپ کو آج دوسرا دن چالو ہے اس کا لیکن ابھی تک آپ نے اس کا جواب نہیں دیا آخر جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں آپ جو میرا سوال تھا اس پر مکمل بات ہو جائے گی جو میرا سوال تھا کیا سوال تھا کیا سوال کیا سوال تھا ہاں میں نے اس کا رد کر دیا کہ آپ میں نے دو مرتبہ میں اس کا رد کر چکا ہوں کہ آپ کا یہاں پر یہ سوال کرنا ہی بے محل ہے اچھا اچھا جی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں یہ آپ کہہ سکتے میں نے اسکین نہیں دیا میں آپ کو اسکین پہنچا ابھی جسٹ پہنچاتا ہوں گے ہاں۔ اس کے بعد کہہ سکتے ہیں کہ نہیں بات مکمل ہو چکی ہے اچھا حضرت میں نے رد کر اچھا ٹھیک ہے آج آپ جب میں کل سے آپ کو بول رہا ہوں اور ابھی میں کئی مرتبہ آپ کو میں نے کل واٹس ایپ پہ بھی بولا تو آپ کو بولنا چاہیے تھا نا مجھے کہ آپ اسکین نہیں بھیجے ابھی تک آپ نے مجھ سے مانگا اسکین کس نے میں نے بھی کہا تھا نا تو میں نے نہیں کہا تھا ہاں، میں نے نہیں مانگا نا میں تو کہہ رہا ہوں تو میں نے بھی نہیں مانگا کیوں نہیں مانگا آپ نے اگر میں اگر میں کوئی غلط آپ نے کیوں نہیں مانگا آپ ہاں میں کہہ رہا ہوں نا میں کہہ رہا ہوں نا اگر میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں تو آپ بھی کریں گے وہی تو اگر میں کچھ غلطی کر رہا ہوں تو آپ بھی وہی کریں گے نہیں میں تو نہیں کروں گا میں تو نہیں کروں گا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں میں میں تو تو بھول بھول ہاں، بھول بھول گیا گیا گیا گیا تھا تھا تھا بھی نہیں حضرت میں تو بھول گیا تھا کیونکہ میں تو دوسری چیزوں میں آب حیات اور قبلہ نما جیسی کتاب جو ہے ڈاؤن لوڈ کر کے اس میں اپنی عبارت تلاش کرنے بیٹھ گیا تھا میرا وقت اسی میں نکل گیا تھا اور اور جو پرسنلی بات ہوا وہ کون سی جو پرسنلی ہم آپ جو بات کی ہے اس کا کیا اس کا کیا وہ موضوع سے ہٹ کر وہ تو ہماری ایسی ہی بات چل رہی ہے اس کو کیوں میں گھسا نہیں مانگا آپ نے بھی نہیں مانگا آپ کے کوئی ہاں، بھول گیا تھا ہاں، میں جو ہے نا مانگ نہ سکا میں بول نہ سکا ہاں۔ آپ نے نہیں مانگا آپ کی غلطی آپ بھول گئے تھے میں نہیں مانگ سکا میری غلطی تو بات ختم کر دیتے نا <laughs> ٹھیک ہے ٹھیک ہے ختم کر دیتے ختم کر دیتے ٹھیک ہے ٹھیک تو میں بھیج رہا ہوں اسکین پھر آپ جواب دیں گے انشاءاللہ ہے نا ٹھیک السلام علیکم ہلو جی مفتی صاحب فرمائیے جی ابرغمزی صاحب ہم مدعے پر آتے ہیں بغیر کسی تفصیل اور تمہید کے آپ نے کل میرے سامنے دو اعتراض پیش کیے تھے ایک تو علیہ الومیہ کا اور دوسرا اعتراض آپ کا تھا مطالعہ بریلویت کا حفاظت الومیہ میں آپ نے جو عبارت پیش کیا تھا اس میں یہ ہے کہ تحزیر الناس جب لکھی گئی تو اس وقت اس کی موافقت کرنے والے صرف حضرت مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے ٹھیک ایک بات آپ کو یہ کہہ دوں میں یہاں پر کہ مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے خود ان کو آپ وہ آپ کے جو علماء کرام ہیں خود ان کو اپنا بڑا تسلیم کرتے ہیں خود آپ کے مطلب کہ وہ بیلوی حضرات جو ہیں اکثر ان کو مانتے ہیں کہ وہ ہمارے بڑے ہیں اپنے علماء میں ان کا شمار کرتے ہیں بیلوی حضرات ایک بات یہ ہو گئی دوسری بات یہ جی ہاں میں بغیر حوالے کا کوئی بات نہیں کہتا جناب اچھا ٹھیک ہے اس کا حوالہ پیش کریں گے آپ اور کیا کہتے ہیں یہیں تک نہیں بلکہ یہاں میری بات جی صاحب کی بات کو پوری کرنی تھی نا تو ہمارے میں یہ کو بڑا مانا ہے کتاب کا نام میرے کو ابھی یاد نہیں میں اسکین بھیج دوں گا آپ کو میرے پاس اسکین پڑا ہوا ہے جی، ہاں، اچھا۔ میں نے تلاش کر کے رکھا ہے ہاں، تو اس میں یہیں تک نہیں بلکہ یہ تفصیل لکھی ہے کہ جن غالباً اس میں تین یا دو لوگوں کو شمار کرایا ہے اس میں احمد رضا خان صاحب کو شمار کرایا ہے کہ جن سے جن کے قلم سے ایک منٹ مفتی صاحب منٹ جس وقت مولانا نے تحقیقات کی تھی کسی نے ہندوستان بھر میں مولانا کے ساتھ موافقت نہیں کی مزید مولانا عبد الحائی کے ہے نا اور مولانا عبد الحائی کے تعلق سے آپ کہتے ہم لوگوں نے ان کو بڑا مانا ہے جی۔ نا جی ہاں، آگے کیا بولے آپ نے پھر بولیے اب بیچ میں تو نہیں بولیں گے آپ میں بات پوری کروں ٹائم اس میں ضائع نہ کریں بولا تھا بول ہاں ٹائم ضائع نہ کریں اللہ کا واسطہ تو اس میں شمار کیا ہے مولانا عبد صاحب کو کہ جن کے جن سے نقطے برابر خطا ممکن نہیں میں انشاءاللہ شاء آپ کو حوالہ کر پیش کر دوں گا اس کا بھیج دوں گا ابھی بات پوری ہونے کے بعد فوراً دوسری بات یہ کہ اگر کسی نے موافقت نہیں کی ہے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ ان کی مخالفت کرتے تھے اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ مخالفت کرتے تھے تو آپ اس کا دلیل اس کی دلیل پیش کریں کہ کن کن لوگوں نے مخالفت کی ہے جہاں تک میرا خیال ہے کہ بریلوی حضرات کے علاوہ کسی نے مخالفت نہیں کی اور بریلویوں میں بھی بعد نے موافقت کی ہے بریلویوں میں بھی بعد نے نے میں آپ کو پیر کرم شاہ لذری کا بتایا اور اس کے ساتھ ساتھ میں ڈھول کی آواز ایک کتاب ہے آپ کی نام ان کا نکل گیا کیا نام ہے ان کا حافظ خدا بخش یا کیا نام ہے ڈھول کی آواز جو لکھی ہے انہوں نے بھی باقاعدہ تائید میں تحزیر الناس کی تائید میں پوری کتاب لکھی ہے ڈھول کی آواز اور اس میں باقاعدہ پوری وضاحت لکھی ہے اور ایک بات آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تین چیزیں ہوتی ہیں بلکہ چار چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے موافقت ایک ہوتی ہے مخالفت اور ایک ہوتا ہے سکوت اور ایک ہوتا ہے اختلاف رائے یہاں پر آپ نے کہا کہ موافقت نہیں کی بجز مولانا عبد الحری صاحب کی اس پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مولانا عبدالحری صاحب نے ہی صرف اثر ابن عباس کو سمجھا تھا اور کسی نے سمجھا ہی نہیں تھا خود آپ کے علماء جو مقابیس المجالس ہے ایک کتاب ہے آپ کی خواجہ فرید الدین صاحب کی انہوں نے خود کیا کہتے کہا ہے کہ مجھے بہت تفصیل اسی کے بعد یار بیچ میں آپ لوگ دیتے ہو یار بات پوری کرنے کے بات پوری کرنے کے بعد پوچھا کرنا یار میری بات سنیں گے آپ میری بات سنیں گے آپ میں سمجھوں گا نہیں تو آپ کو جواب دے دوں گا بولو آپ نے تو کس کا حوالہ دیا مقابی سن مجالس کا مجالس کا اچھا اچھا وہ کیا اس کے بارے میں آپ بولیے کیا بول رہے ہیں ہاں اس میں اثر ابن عباس کے متعلق باقاعدہ تحقیق کی اور انہوں نے اس کو مانا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس میں تفصیل کی ہاں۔ ہمارے مولانا آپ کے نہیں ہے جی ہاں آپ کے مولانا ہے یہ آپ کے نہیں ہے نہیں میرے نہیں ہے اچھا آپ کے نہیں ہے نا جی اور جب فری صاحب آپ کے نہیں ہے نہیں اچھا ٹھیک ہے بولیے اب آگے بولیے جی اس میں بھی انہوں نے اثر ابن عباس کی باقاعدہ وضاحت کی ہے اور اس میں اس کو اس کی تعویل کی ہے ٹھیک ہے نا تو مخالفت بھی کسی سے ثابت نہیں ہے اور موافقت کیا کہتے ہیں جو آپ نے کہا ہے ہم آپ کی ہی علماء سے کئی میں نے دو تین علماء سے آپ کے ثابت کر دی اور سکوت ہوتا ہے اگر کوئی کسی چیز پر خاموش رہے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اس کی موافقت کر رہا ہے یا اس کی مخالفت کر رہا ہے دونوں پہلو اس میں ہوتے ہیں اگر لوگ خاموش رہے علماء کرام اس زمانے کے خاموش رہے تو آپ اس پر یہ دلیل نہیں پیش کر سکتے ہیں کہ وہ کتابی معتبر نہیں ہے اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اختلاف رائے ہے اہل علم کے درمیان آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے آپس میں اختلاف کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں خود آپ کے احمد رضا خاص صاحب نے بہت سارے اختلافات کیے ہیں اہل علم سے اور مولانا آپ کی جو نور العرفان تفسیر ہے وہ کس کی لکھی ہوئی ہے آ, کیا نام ہے ان کا یاد نہیں آ رہا مجھے نور العرفان تفسیر میں آپ کو نور العرفان نام بتا دے رہا ہوں جو تفسیر انہوں نے لکھی ہے اس میں تو باقاعدہ انہوں نے لکھا ہے کہ اختلاف رائے تو کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہو سکتا ہے اس کو بھی میں آپ کو انشاءاللہ شاء اللہ اسکرین پہنچا دوں گا باقاعدہ انہوں نے لکھا ہے اختلاف رائے ہو سکتا ہے اختلاف علم ہو سکتا ہے یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتی ہے کہ آپ کہیں کہ یہ کتاب غیر معتبر ہے اور کیا کہتے ہیں اگر موافقت نہیں کی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس پر کفر کا فتویٰ ہے یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی عالم کسی کتاب کی موافقت نہیں کر رہا ہے تو اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کتاب کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا ہے خاموشی سے کبھی بھی کفر کا فتویٰ نہیں لگتا ہے اور اس کی مثال میں آپ کو دے دوں کہ خود آپ کے احمد رضا خاں صاحب نے اذان ثانی جو جمعہ کی ہوتی ہے اس کے متعلق لکھا ہے کہ مسجدوں کے دروازوں پر ہونا چاہیے یہ اذان اذان ثانی اس کا بھی میں آپ کو اسکین ان شاء اللہ بھیج دوں گا اذان ثانی مسجدوں کے دروازوں پر ہونا چاہیے لیکن مجھے جہاں تک میرا علم ہے شاید ہی باعث کہیں ایسا ہوتا ہو کہ اذان ثانی دروازوں پر ہوتی ہے ورنہ ممبر کے سامنے ہی ہر جگہ ہوتی ہے تو اس پر کیا کہتے ہیں یہ بھی ایک مثال ہے اختلاف رائے ہے اس پر بھی کسی نے موافقت نہیں کی ہے مولانا احمد رضا صاحب کی اور اگر موافقت کی ہے تو سب کو کیا کہتے ہیں جتنے بھی بریلوی حضرات ہیں سب کو دروازے پر کھڑے ہو کے اذان دینا چاہیے جمعے کی ممبر کے سامنے کھڑے ہو کے نہیں دینا چاہیے لیکن شاید ہی باید کوئی عمل کرتا ہو اس پر اب دوسری عبارت ہے آپ کی مطالعہ بریلویت مطالعہ بریلویت میں آپ نے یہ پیش کرنا چاہا مقام افسوس یہ ہے کہ کرم شاہ اس موقف پر جم نہ سکے آپ نے صرف اپنے مطلب کی بات آپ اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ رجوع کر لیا تھا ابو رقم رضوی صاحب ہلو بولیے آپ اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ رجوع کر لیا تھا انہوں نے کہا لکھا ہوا ہے ہاں حضرت میں سب آپ دو تین مرتبہ دو تین مرتبہ یہ بات کہہ چکے ہیں میں سن چکا ہوں آپ کی بات دو تین مرتبہ میں آپ سے اتنا پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ فرمائے پر اس موقع پر ہاں۔ کیا مانا اس کا مطلب کیا ہے کس چیز پر وہ ہاں اس موقع پر جم نہ سکے ہاں آپ نے دیکھو جی جی سنیے بات تو سنیے یار پوری آپ تو بولنے لگتے ہو تو بات ہی نہیں سنتے ہو آپ نے جو ہے خیانت کی ہے اس عبارت کے اندر خیانت یہ کی ہے کہ آپ نے صرف جم نہ سکے یہاں تک کی عبارت پیش کی اس کے آگے باقاعدہ ایک عبارت لکھی ہوئی ہے اور ان کو بھی کفر کے سانچے میں مطلب کفر کفر کی کے فتو میں ان کو بھی کیا کہتے ہیں ڈھلنا پڑا اور ان کے اوپر بھی کفر کے فتوے لگائے یہ یا یہ عبارت یا اس کی جیسی جو بھی اس کا مفہوم یہی ہے کہ ان کو بھی کفر سے ہر بڑے چھوٹے نے ان کی تکفیر کی مقصد خالد محمود صاحب کا کہنے کا یہ ہے کہ اس موقع پر ان کو کیا کہتے ہیں جمنے نہیں دیا جائے کون سے تحزیر الناس تحزیر الناس جب ایک بات متعین ہے تو کیوں بار بار پوچھ رہے ہیں تحزیر الناس کی بات چل رہی ہے تحزیر الناس ہی موقف ہے نا تحز الناس موقف پر وہ جم نہ سکے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جمنے نہیں دیا جا رہا تھا بار بار ان کے اوپر کیا کہتے دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ آپ رجوع کریں آپ نے فتوا لکھا ہے ایسا کر دیا ہے آپ کے اتنے مریدین ہیں اور بریلویوں کے اوپر یہ ہے وہ ہے اس طرح کی باتیں ہونے لگی تو کئی لوگوں نے کہا خط بھی پہنچائے خطوط بھی پہنچائے لیکن پیر کرم شاہ صاحب نے رجوع نہیں کیا اور اس کے میرے پاس حوالے ہیں علم محاسبہ ایک کتاب ہے اس کا حوالہ اللہ غالباً انہی کے لڑکے کا ہے یا کس کا جو جس کا بھی میں آپ کو اس کا اسکین پہنچا دوں گا انہوں نے باقاعدہ یہ کہا ہے کہ نہیں رجوع کیا تھا آپ کے انتقال سے سات آٹھ ماہ پہلے کی بات انہوں نے کہ اللہ انہوں نے پیر کرم شاہ نے اس سے رجوع نہیں کیا تھا اور مولانا خالد صاحب جو بات کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کو یہ کفر کا جو فتوا تھا اس میں ان کو کیا کہتے بہنا پڑا ان کے اوپر کفر کے فتوے لگائے گئے اس پر ان کو جمنے نہیں دیا جا رہا تھا یہ مطلب تھوڑی کہ انہوں نے اس بات سے رجوع کر لیا تھا اور تحزیر الناس کی جو موافقت کی تھی انہوں نے اس کے بعد مخالفت کر دی تھی ایسا کہیں پہ بھی نہیں بلکہ میں خود ثابت کر سکتا ہوں کہ انہوں نے رجوع نہیں کیا تھا یہ ہے میں اس پر یہ کہنا چاہتا ہوں اور یہی آپ کے جو کتابیں ہیں آپ کی کتابیں ہماری نہیں آپ کی جو کتابیں ہیں اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے ایک بات آپ کو اور میں بولنا چاہوں تحزر الناس کے حوالے سے جو آپ نے پیش کیا تھا ڈھول کی آواز میں تقریباً چھ سات مفتیان کرام کے فتوے اس کے اس کتاب کے اندر موجود ہیں آپ ہی کے بریلویوں کے علم بریلوی جو ہیں انہی کے علماء کے جنہوں نے تحزیر الناس کی موافقت کی ہے اس کے بھی اس کے انشاءاللہ فون رکھنے کے بعد آپ کو پہنچ جائیں گے یہ میری بات تھی جو آپ نے جو اعتراض پیش کیے تھے میں نے اس کی یہ جواب دیا آپ کو اب اس پر اگر آپ کو کچھ کہنا ہو تو کہیں دیکھیے جو علی فاضاب میں لکھا ہوا ہے کہ جس وقت مولانا نے تحظر بات لکھی ہے کسی نے ہندوستان بھر میں مولانا کے ساتھ موافقت نہیں کی موافقت کا معنی کیا ہے کیا معنی ہے بتائیے آپ سے پوچھ رہا ہوں اتفاق کرنا اتفاق کرنا ہاں ہاں, ہاں؟ کسی نے ہندوستان بھر میں مولانا کے ساتھ اتفاق نہیں کیا ہاں ٹھیک ہے کیوں ہاں۔ اتفاق کیا سمجھے نہیں اس کا سیدھا سارا جواب ہے حدیث جو کتاب تحزیر الناس لکھی ہے اس کو کیا کہتے ہیں اچھے بڑے بڑے عالم نہیں سمجھ پاتے ہیں اچھے بڑے بڑے عالم نہیں سمجھ پاتے ہیں اور ابھی بھی آپ لوگوں نے صرف دو عبارتیں اٹھا رکھی ہیں اگر میں آپ سے ابھی ان کی تحزیر الناس کی کچھ عبارتیں پوچھ لوں تو میں تو دور آپ تو دور کی بات ہے جو اچھے اچھے عالم ہوتے وہ ان کا جواب نہیں دے پاتے ہیں سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں کئی مرتبہ پڑھنے کے بعد تو سمجھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ کسی نے سمجھا نہیں ہاں ایسا لکھا ہوا تھا جو سمجھ نہیں پایا ہے نا ہاں ایسی عبارتیں اس میں لکھی ہوئی اور انہوں نے جو جو حدیث اثر ابن عباس کی جو تفسیر کی تھی اس میں ان کا اپنی اپنی ایک رائے تھی انہوں نے اپنے اعتبار سے ایک تفسیر کی تھی اس تفسیر کو لوگ سمجھ نہ سکے مخالفت مطلب کسی نے نہیں میری بات آپ کا کہنے کا ہے کہ وہ لوگ نہ سکے اس طرح سے آپ نے لکھا تھا اور بڑے بڑے عالم نہیں سمجھ پاتے ہیں جی۔ ایسے کہنا چاہتے جی ہاں۔ وجہ کہ وہ سمجھ نہ سکے تھے اس طرح سے لکھا تھا کہ وہ سمجھ نہ سکے ہاں۔ اچھا، اس میں جو سمجھ نہ سکے تو آپ کے علما بھی تھے جو سمجھ نہیں سکے تھے ہاں آپ کی جماعت کے آپ کی جماعت کے علما بھی نہیں سمجھ پائے تھے بہت کئی مرتبہ پڑھنے کے بعد سمجھے ہیں ہاں کئی مرتبہ پڑھنے کے بعد خود آپ کے پیر کرم شاہ شاہری کہتے ہیں کہ میں دو تین مرتبہ پڑھا ہوں سب جا کے کتاب سمجھ میں آئی ہے ارے آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں ارے ناراض نہیں ہو رہا ہوں رستے میں کھڑا ہوں اس لیے زور سے بول رہا ہوں اچھا اچھا راستے ہاں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کی جماعت میں کوئی بھی مولانا ایک بار پڑھنے کے نہیں سمجھ پایا ہاں ارے کوئی ابھی بھی کوئی نہیں سمجھ پاتا ہے ایک مرتبہ پڑھنے سے ابھی بھی کوئی نہیں سمجھ پاتا ہاں ایک مرتبہ پڑھنے سے کوئی نہیں سمجھ پائے گا کتنی بار پڑھنا پڑتا ہے سمجھنے کے لیے کم کم سے دو تین مرتبہ پڑھے گا تب جا کے اس کو کیا بولتے کچھ سمجھ میں آئے گا تو آپ کی جماعت میں کسی نے دو تین بار کو نہیں پڑھا تھا اس لیے اتفاق نہیں کیا کتاب سے ہمارے جماعت میں سب نے اتفاق کیا کس نے اتفاق نہیں کیا ہے نام بتاؤں آپ کو جس وقت مولانا نے مولانا تجرنا جس وقت مولانا ناز یعنی مولانا نے ہاں تو اختلاف کس نے کیا اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ اختلاف کیا ہے میں اتفاق کی بات کر رہا ہوں نا ہاں تو اختلاف نہیں کیا تو اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ اتفاق کیا ہے اتفاق اتفاق نہیں نہیں کیا ہاں۔ کیا ہاں کیوں آپ نے ہاں۔ کہا کہ وہ سمجھ نہ سکے گے ہاں آپ کی جماعت میں کوئی سمجھ نہیں سکا تھا کوئی ہاں جی۔ سمجھ سمجھے اور اس کے بعد باقاعدہ اس کی کیا کہتے ہیں اس کے جوابات بھی دیے جو آپ لوگوں کی طرف سے اعتراض آئے تھے اور باقاعدہ اس کی پوری تفصیلیں لکھی ہیں پورا مطلب لکھا ہے اس کا ہمارے ہی نے اللہ کا شکر ہے اور اس وقت اور آپ کو آپ کو ایک بات اور بتا دوں آپ کو ایک بات اور بتا دوں مولانا قاسم صاحب نانفی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا اشرف علی صاحب خانوی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ایک ہے کیا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مولانا قاسم صاحب نان الفی رحمۃ اللہ علیہ مولانا اشرف علی صاحب خانوی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ایک ہے میں نے اس کا ذکر کیا آپ کے سامنے میں پوچھ رہا ہوں آپ سے میں آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں ایک چیز کا صاحب میں نے ایک نہیں ہے میں آپ سے بات یار آپ نے ذکر کہاں کیا میں نے کہا کیا کہ آپ نے ذکر کیا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بتائیں اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں کچھ بتانا چاہتے تو آپ بتائیں نا ہاں مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ایک نہیں ہے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پہلے کے ہیں مولانا مولانا قاسم صاحب پہلے کے مولانا اشرف علی صاحب ان کے بعد میں آئے ہیں سمجھ میں آیا اچھا۔ اور اس زمانے میں جس زمانے میں مولانا قاسم صاحب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی اس زمانے میں جن جن لوگوں نے تائید کی تھی یا جن لوگوں نے علامہ خانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ گیا ہو ضروری ہے ایسا جن لوگوں نے تائید کی ہے جن لوگوں نے تائید کی تھی اس ہاں۔ زمانے میں جب تحزر الناس لکھی گئی تھی جن لوگوں نے توثیق کی تھی تو کیا سب کا علم اور جن لوگوں نے نہیں کی تھی ہاں۔ ان دونوں کا علم علامہ تھانے تک پہنچ گیا تھا کیا بتائیں گے یہ ضروری نہیں نا یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں یہ محال ہاں تو یہی بول نہیں ان کو ان کو صرف اتنا معلوم تھا کہ بحر العلوم نے موافقت کی تو انہوں نے اتنا لکھ دیا اب ان کو یہ تھوڑی معلوم تھا کہ یار شاہ آدمی تم سنتے نہیں ہو غور سے غور سے سنا کرو بھائی غور سے ارے بھائی شور شور بھی بھی ہے ہے آپ کی آواز کے پیچھے اچھا اچھا مطلب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مولانا مولانا شبری صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اگر ایسا لکھا ہے کہ اس زمانے میں کسی نے موافقت نہیں کی تو ہو سکتا ہے کہ ان کے علم میں نہ ہو کہ کس نے کس نے موافقت کی ہے ہو سکتا ہے نا کنفرم کنفرم کنفرم کنفرم تو تو جو مولانا نے عبارت لکھی ہے اس سے بھی نہیں ہے کہ موافقت کیا ہی نہیں کی ثابت ہوتا ہے جو اس زمانے میں جتنے لوگ تھے سب نے مخالفت کر ارے مخالفت کی بات وقت نہیں کر رہا حضرت عجیب آدمی ہوں جب تک مخالفت نہیں ہوتی تب تک موافقت نہیں ہوتی ہے جب مخالفت نہیں ہوتی ہے ایک وقت جب تک کہ مخالفت نہیں ہوتی جب تک کہ موافقت نہیں ہوتی جب مخالفت مخالفت کی تو غلط بول حضرت غلط غلط بول دیا میرے منہ سے غلط جملہ نکل گیا کہ جب تک غلطی ہو جاتی ہے جی جی, جی۔ غلطی میں پکڑوں گا نہیں آپ ہاں۔ لے سکتے جی جی جی کہ حضرت جب موافقت نہیں ہوگی تبھی تو اختلاف ہوگا نا جب موافقت نہیں ہوگی جب اختلاف ہوگا ہاں بتائیے لیکن سنیے بات پہلے سن لیے جب موافقت نہیں ہوگی تبھی اختلاف ہوگا اور یہاں پر اختلاف آپ ثابت کیجئے کن کن لوگوں نے اختلاف کیا وہ آپ ثابت کر دیجئے جو اس زمانے کے بڑے بڑے علماء تھے ان لوگوں نے اختلاف کیا ہو تو آپ ثابت کر دیجئے ہو گیا بول کے آپ کا جی ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں مفتی عمیر صاحب کہ جب تہذیب الناس لکھی تو ہندوستان بھر میں کسی نے موافقت نہیں کی ہاں۔ ٹھیک ہے ہاں۔ سمجھا نہیں ہے ہاں۔ کتاب کو سمجھا نہیں ہے موافقت نہیں کی جی یہ بات ہے نا میں نے کہا تھا کہ اس وقت جس میں آپ کی جماعت کے علماء تھے کیا وہ سمجھ نہیں پائے تھے اس زمانے میں کون کون علماء تھے آپ جانتے ہیں ارے جو بھی ہو کون جی۔ ایک آدھ نام ایک آدھ نام بتا دو تو آپ کو بتانا کیونکہ لکھا تو آپ کی کتاب <laughs> نہیں تو میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں اعتراض آپ نے کیا ہے کہ کسی عالم نے موافقت نہیں کی تو کن کن عالم نے موافقت نہیں کی وہ نام بتا دیجیے آپ مولانا عبد العلی کو چھوڑ کر سب کا نام بتا دیجیے میں نے پڑھ کے بتا دیا کہ اس طرح سے لکھا ہوا ہے جواب آپ کو دینا ہے تو جواب میں جواب میں دے چکا ہوں تو آپ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے آپ نے جو جواب دیا ہے ہاں۔ کہ ان لوگوں نے پڑھا نہیں ہاں۔ پڑھا نہیں نا ہاں۔ ان لوگوں نے پڑھا نہیں تو آپ اس کی دلیل لا سکتے ہیں کس کی ان لوگوں نے پڑھا نہیں آپ اس کی دلیل آپ اس کی دلیل لا سکتے ہیں کہ کسی نے کسی نے اتفاق نہیں کیا موافقت کی بات ہو رہی ہے اور کیا آپ نے کیا کہا کسی نے اتفاق نہیں کیا اس کی دلیل لا سکتے ہیں نہیں نہیں اس کے علاوہ کوئی دلیل لا سکتے نہیں عالم جن جن لوگوں نے اتفاق نہیں کیا ان کی دلیل لا سکتے ہیں مولانا عبدالعلی کو چھوڑ کر مولانا عبد صاحب کو چھوڑ کر سب کی دلیل لا سکتے ہیں کس سے کس نے اتفاق نہیں کیا جناب مان لیے میں اپنے گھر میں لا سکتے ہیں یا نہیں ہاں یا نہ میں جواب دیں پھر میں بولوں آگے آپ کو آپ پہلے یہ دلیل پیش کر سکتے ہیں کہ مولانا کی کتاب دو تین بار یا جتنی بار بھی نہیں پڑھی تھی اتفاق نہیں کیا مل ہاں۔ پائے نا جاب ہاں ارے بھائی ہم میں خود کہہ رہا ہوں کوئی آپ کوئی اس کو ایک مرتبہ پڑھ کے سمجھ ہی نہیں سکتا میں خود کہہ رہا ہوں میں خود کہہ رہا ہوں ہاں میں خود کہہ رہا ہوں آپ کہہ رہے ہو نا ہاں تو آپ کی بات مانی جائے گی یہاں پر جو کہو گے وہ سب بات آپ کی مانی جائے گی ارے یار میں ایک حقیقی بات بول رہا ہوں کہ میں بغیر اس کو ایک مرتبہ پڑھ کے کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے کیا ایک بار ایک بار پڑھ کر نہیں سمجھ سکتا ہے نا ہاں۔ تو ان لوگوں نے ایک بار پڑھ کر نہیں سمجھا ہوگا جیسے آپ بتا رہے تو اچھا چلو اچھا چلو اچھا چلو اچھا چلو مان لو کسی نے دو مرتبہ پڑھا تین مرتبہ پڑھا سب نے مان لیا ٹھیک ہے جی۔ دو تین مرتبہ پڑھنے کے بعد تو مان لیا آپ مان گئے چیز کو کہ دو تین بار نہیں پڑھا پڑھا کیا کہہ رہے ہو آپ ارے یار دو تین مرتبہ پڑھنے کے بعد تو مانا نا آپ نے کہا کہ لکھی ہوئی جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی میں اس پر دلیل دے سکتا ہاں میں اس پر دلیل دے سکتا ہوں آپ ہی کے علماء سے کہ ایک دو دو مرتبہ پڑھنے کے بعد ہی سمجھ میں آئی آپ ہی کے علماء سے دلیل دے سکتا ہوں جی ہمارے علماء کی آپ پیش پیش کریں گے تو کر جی اس وقت آپ کے علماء کی بات کر رہا ہوں آپ کے علماء کی بات کر رہا ہوں کہ کسی نے جو ہے دو تین بار نہیں پڑھا اس لیے سمجھا نہیں ہاں؟ آپ اچھا کسی نے جس طرح یہ بات آ رہی جس طرح یہ بات آ رہی کسی نے پڑھا نہیں اس نے نہیں سمجھا اسی طرح یہ بھی بات کہ کسی نے پڑھا ہی نہ ہو اس زمانے میں تو بھائی تو یہ تو آپ کو بتانا پڑا نہیں کہ نہیں نہیں اس کی دلیل تو کہیں سے بھی ہاں، اس کی دلیل تو کہیں سے بھی نہیں مل سکتی نہ آپ لا سکتے ہیں جو آپ جو عبادت نقل کر رہے ہیں نا علامہ اللہ علیہ کی اس کو اس کی اگر اس عبادت کی پوری پوری دلیل میں مانگوں تو آپ بھی نہیں پیش کر سکتے ہیں اگر میں آپ اگر میں آپ ہاں حضرت آپ کی کتاب وہی تو بول رہا ہوں کتاب کب لکھی گئی ہے آپ کیا کہتے ہیں اس زمانے میں نہ آپ موجود تھے نہ میں موجود تھا اب کس نے کس نے اس زمانے میں موافقت کی تھی بغیر بغیر کیا کہتے ہیں کسی حوالے کے بغیر کسی کتاب کے نہ آپ ثابت کر سکتے ہو نہ میں ثابت کر سکتا ہوں اس بات کو اچھا آپ نہیں ثابت کر سکتے آپ بھی نہیں کر سکتے آپ بھی نہیں کر سکتے ہیں اکیس منٹ ہو گیا پندرہ منٹ ہماری بات ان شاء اللہ کل آگے بات کریں گے ٹھیک ہے کیوں یہ بات تو پوری کر لیجیے اور ایک بات اور سنتے جائیے السلام علیکم محمد عمیر بول رہا تھا جی،, جی محمد عمیر بول رہا تھا ہاں ہاں معلوم ہے محمد عمیر بول رہے جی میں یہ کہہ رہا تھا کل آپ کا آپ نے مجھے رات میں ایک اسکین بھیجا تھا اس کا کیا کہتے ہیں جی۔ تحریر الناس کا اور اس میں آپ نے یہ ہاں۔ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اس میں علوم ہی کا لفظ ہٹا دیا گیا ہے ٹھیک ہے جی۔ تو جناب جس مکتبے سے وہ چھپی ہے فیصل پبلیکیشن سے میں نے آج وہاں دیوبند فون لگایا تھا اس مکتبے پر اس مکتبے والے سے بات کی جی ہاں اللہ کا شکر ہے میں نے آپ ہی کی وجہ سے ریکارڈ کیا اور چاہیں تو میں آپ کا نمبر بھی ان کو جی جی بالکل بھائی آپ ہی کے لیے تو ریکارڈ کیا ہے اچھا، تو اور چاہیں تو میں آپ کا ان کا نمبر بھی آپ کو دے دوں گا تو ان سے میں نے بات کی تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ کاتب کی غلطی ہے اس میں کاتب کتابت میں رہ گیا ہے یہ اور اس نے یہ بھی کہا کہ ہم نے نہ اس کی کوئی تصدیق کرائی تھی نہ کچھ کرا تھا آپ نے ہمیں اطلاع دے دی آپ کا بہت بہت شکریہ ہم کیا کہتے ہیں اس کو اب جب دوبارہ اشاعت کریں گے تو اس میں ہم اس کو شامل کریں گے انہوں نے یہ کہا ہے میں آپ کو انشاءاللہ وہ ریکارڈنگ اچھا۔ بھیج دوں گا ٹھیک ہے نا اچھا وہ اس کی غلطی ہے جی کاتب کی غلطی ہے کاتب کی کاتب نے جو ٹائپنگ اچھا۔ کرنے والا تھا اس نے اس سے چوک ہو گئی ٹھیک ہے اور دوسری بات سب سے بڑی دلیل اس کی یہ چوک ہونے کی کہ نیچے جو تشریح کی ہے پوری آپ ایک لائن دو لائن تین لائن چھوڑ کے نیچے آئیے تو وہاں پہ علم علم اور عمل دونوں کا تذکرہ ہے آپ نیچے دیکھیے گا پوری ہاں وہاں پہ علم اور عمل دونوں کا تذکرہ ہے تو اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے اگر کوئی شخص اس کو حذف کرنا چاہتا تو ساری عبارت علم کی تعلق سے جو ہے وہ حذف کرتا ہے صرف ایک عبارت تھوڑی حذف کرتا ہے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ کاتب کی غلطی ہے سر میرے پاس ثبوت ہے میں آپ کو بھیج دوں گا تو دوسری بات یہ آپ سے کہنی تھی کہ میں نے آپ کو تصویر کبیر کا ایک منٹ آپ سے کہنا چاہوں گا کسی بات سے تعلق سے میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جب میں نے یہ اسکین دیا تھا ٹھیک ہے آپ کو جی۔ تو آپ نے کیا کہا تھا کہ اس سے ہمارا مدعا ثابت ہوگا تمہارا نہیں یہ جی۔ کہا تھا آپ نے یہ اس لیے کہا تھا کہ اگر کوئی شخص اگر کوئی حضرت بھی کرے تو اس سے ہمارا مدعا ثابت ہوگا کہ بھائی وہ اختلافی عبارت تھی اس کو ختم کر دیا تو آپ کا کیا ختم ہاں ہمارا مدعا تھا بول رہا ہوں بولنے دو گے تب تو کہوں گا کیا کہا اختلافی عبارت تھی اس لیے ختم کر دیا اگر بائی چانس اختلافی عبارت ہے آپ مانتے ہو نا یہ اختلافی عبارت ہے بریلوی اور دیوبندی کے اعتبار سے دیوبندی اور بریلوی کے اعتبار سے ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے اللہ کا شکر ہے آپ کے درمیان تو آپ نے ہٹایا کیوں جواب تو دیا نا اس کا کیوں ہٹایا وہ کاتب کی غلطی ہے ہٹایا تھوڑی ہے آپ نے کیا کہا تھا کہ اس سے ہمارا مدعا ثابت ہوگا تمہارا نہیں ہاں ابھی آپ نے کیا کہا کہ اختلافی عبارت ہے ہاں ہمارا بریڈوی اور سنی کا آپ نے نام لیا بولے کہ آپ نے کیا کہا دیوبندی نا آپ نے ہاں کہ اس میں عبارت ہے تو آپ نے کہا کہ اس سے کیا اختلافی عبارت ہے جی اختلاف ختم ہوگا یہ ہٹا کر جی جو آپ اعتراض کرتے ہیں وہ تو ختم ہی ہو جائے گا نا اگر عبارت ہی نہیں رہی بغیر مصنف کے پیچھے کیا کتاب سے ہٹا سکتے عبارت کوئی بھی بالکل نہیں ہٹا سکتے بغیر تصدیق کے ہٹا بھی نہیں سکتے ہیں آپ نے کیوں کہا مفتی صاحب کہ ہمارا مدعا ثابت ہوگا تو جناب میں نے یہ تھوڑی میں نے تو یہ کہا ہے کہ اگر بائی چانس وہ ہٹا ہوا ہے ہٹا دیا گیا ہے تو وہ ہمارا مدعا ثابت ہوگا میں نے یہ تھوڑی کہا کہ مصنف کی اجازت کہاں کہاں ہٹایا کہاں ہٹایا نہیں اچھا چلو ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سنیے سنیے مجھے معلوم ہے آپ ٹائم ضائع کرنا میں نے غلط کہا تھا بس میں اپنی غلطی مان لیا آگے بات کریں میں نے غلط کہا تھا میں کہہ رہا ہوں میں نے غلط کہا تھا کیا غلط کہا تھا وہ اس کے لیے وضاحت کریں ہاں میں نے آپ سے جو یہ کہا تھا کہ اگر اس سے کیا کہتے ہیں حضرت کر دی جائے تو میرا مدعا ثابت ہوگا یہ میں نے غلط کہا تھا ہاں ٹھیک ہے اچھا اچھی بات ہے اچھی بات ہے نا بات دوسری بات دوسری ہاں۔, ہاں۔, ہاں آپ نے کہا تھا کون سی کتاب آپ نے الحق المبین جی۔ اس میں آپ جی۔ نے کہا تھا اس میں لکھا ہے کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہاں۔ تمام کائنات کے علم سے ممتاز ہے کہا تھا آپ نے ٹھیک ہے یہ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں یہ تو یہ یہ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں تو کتاب میں لکھا ہوا ہے آپ نے کہا تھا کہ نہیں وہ بول رہا ہوں کتاب میں لکھا ہوا ہے آپ نے کہا تھا نا لیکن اپنی طرف سے تھوڑی کہا تھا آپ یہ ہاں آپ یہ کہیے نا کہ آپ نے اس کتاب کا حوالہ دیا تھوڑی گے آپ نے کہا تھا کہ نہیں میں تھوڑی اپنی طرف سے کہوں گا آپ نے کہا تھا نا کتاب آپ نے کہا تھا کہ نہیں ہاں کتاب کے حوالے کے ساتھ کہا تھا اچھا نبی اس کے بعد آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو کائنات کے علم سے تشبیح دی ہے ہاں تو کیا یہ تشبیح درست ہے آپ نے سکھا تھا نا ہاں اچھا تصویر کا معنی بتا دیں مفتی صاحب بات تشبیح کی چلی نہیں رہی اس سے تصویر کا معنی بتاؤں گا ہی نہیں ہاں؟ بات دوسری جگہ لے جا رہے ہیں تصویر کا معنی پوچھنا ہے تو اس بہ آپ مجھ سے الگ سے فون کیجیے اس میں تصویر کا معنی میں بتاؤں گا جناب آپ نے کہا حضرت حضرت سنیے ابو ارکم رستی صاحب ہاں جی جی جی ہاں میں نے کہا ہے اس بات کو لیکن اس بات کا جواب میں آپ کو جی ہاں کا معنی کمانا میں معنی شاء انشاءاللہ آپ دوسری مرتبہ فون لگاؤں میں اس میں اس مدعے کے بعد بتاؤں گا اس بات میں ختم کرنی ہے ہاں؟ آپ نے کہا ہے نا کہ آج بات ختم ہاں تو بات ختم کرنی ہے تو عبارت پر ختم کرنی ہے تجبی پہ کیوں لا رہے ہیں آپ ارے آپ نے کہا اس کے لیے پوچھ رہا ہوں تشریح کا مانا تشریح کا مانا آپ کو نہیں معلوم ہے مشابہ ہونا کیا ہوا مشابہ ہونا ہاں ہاں کچھ جیسا اچھا، ہونا کچھ جیسا ہونا ایک جیسا ایک جیسا ہونا ہاں۔ اچھا جنابے والا یہ بتا اس میں آپ نے کہا کہ اس میں جو لکھا ہوا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ کا علم تمام کائنات کے علم سے ممتاز ہے یہ کائنات کے علم سے تشریح دی ہے ہاں دی ہے بالکل دی ہے اس کو تشریح مانتے ہیں آپ ہاں خود آپ کے عالم صاحب نے بعد میں وہاں کہا ہے آپ میرا جواب دیں ہاں, ہاں۔ تصویر ہے نا ہاں تصویر ہے ٹھیک ہے اب تصویر دینے والے پر آپ حکم جو ہے بتائیں توہین ہے تصویر جی۔ ہے توہین ہے توہین ہے توہین ہے نبی وسلم کی توہین ہے ہاں ٹھیک ہے ہاں آپ مان گئے ہاں۔ آئیے آپ کو میں بتاتا ہوں یہ تنظیر ناٹ ہے ہاں صفحہ نمبر آٹھ ہے ہاں لکھا ہوا ہے بہرحال علم میں انبیاء اوروں سے ممتاز ہے ہاں یہ توہین ہے کہاں کی توہین ہے کہاں توہین ہاں۔ کی توہین ہے اس میں جناب والا آپ نے الحق البین کے حوالے سے کہا ہاں۔ لکھا ہے کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہاں۔ تمام کائنات کے علم سے ممتاز ہے بار بار اس بات کو ریپیٹ مت کیجیے تھوڑا جلدی کیجیے بات ختم کرنا ہے بات کو سمجھنا بھی چاہیے سمجھ لیا جی نہیں سمجھ گیا ہوں میں بولیے آگے ہاں تو اس بات کو پیش کر کے آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو کائنات کے علم سے تصبیح یہ توہین ہاں۔ ہے یہ میں نہیں سنیے سنیے سنیے بولیے یہ میں توہین نہیں کہہ رہا ہوں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ آپ کے عالم صاحب نے خود آگے لکھا ہے کیا کہ توہین ہے اس طرح کی تشبیح دینا توہین ہے اسی کی اسی اسی اس طرح کی تشبیح دینا تو ہی ہے خود آپ کے آپ کے الحق المبین والے کہہ رہے ہیں سعید احمد کاظمی صاحب آپ پوری عبارت کر دیں میں نوٹ کر لے گا تاکہ پھر میں آپ کی بات کا جواب دوں جی میرے میرے ذہن میں جی پوری عبارت نہیں یہ ہے اس کا خلاصہ میں نقل کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم علم تمام کائنات کے علم سے ممتاز ہے اور آگے جو عبارت ہے اس کا مفہوم یہ ہے لیکن اس طرح کی تشبیح دینا یہ توہین توہین ہے آگے جو عبارت ہے وہ میرے مجھے یاد نہیں طرح کی تشریح دینا لیکن اس طرح کی تشریح دینا یہ تو لکھ لیتا ہوں لیکن لیکن اس کے آگے ہے نا ایسے لکھا ہوا ہے اپنی طرف سے بتا رہے ارے یار تم یار عجیب بیوقوف آدمی ہو میں نے کہا تم سے کہ میں آپ کو کیا کہتے ہیں اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں خلاصہ بتا رہا ہوں بات کریں حضرت آپ سنتے نہیں ہیں تو کہنا پڑا جی،, جی صاحب ناراض نہ ہوں نہیں نہیں بالکل بھی نہیں بالکل بھی بالکل بھی نہیں بالکل بھی نہیں اگر آپ غور سے سن لیں گے تو میں نے آپ کے سامنے یہ کہا تھا میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے ہاں بھی کہا کیا نبی کے علم کو کائنات کے علم سے تصویر دی ہے ہاں۔ کیا یہ تصبی درست ہے جی نا آپ نے آپ کے عالم صاحب بولو بولو بولو آپ آپ نے کہا بھی توہین ہے ٹھیک ہے توہین ہے آپ نے کہا جب میں نے تحزیر الناس صفا نمبر آٹھ سے بتایا کہ لکھا ہوا ہے بہرحال علم میں انبیاء اوروں سے ممتاز ہے ہاں ہم نے کہا اس کو بھی تشبیح بتائے یا آپ کیا کہیں گے تشبیح ہے یا نہیں ہے آپ کے بقول یہ توہین ہے کہ نہیں ہے یہ تشبیح ہے ہی نہیں ہے جب یہاں پہلی بات یہ تشبیح ہی نہیں ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے نا یہ بات کیسے کچھ بھی ہو گئی کہ سورے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام کائنات کے سے ممتاز ہے یا تو ممتاز بتا رہے ہو آپ بتا رہے ہیں آپ کس سے تمیز دے رہے ہیں کس کے علم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو کس کے علم سے تمیز دیا جا رہا ہے یہاں پہ وہ ہاں، اور وہ سنیے سنیے پہلے بات ہاں، سنیے پوری بات سنیے پوری بات سنیے پوری پہلے میری بات پوری سن لیجیے تاکہ میرا مدعا تو پورا ثابت ہو آپ بیچ میں آدھا دبا دیں گے پہلے میری بات پوری سنیے آپ نے جو کہا ہے جو اعتراض کر رہے ہیں کہ تشبیح ہے یہ تشبیح میں نے کیوں سمجھا یہ تشبیح میں نے اس لیے سمجھا کہ خود آپ کے جو مصنف جو جس چیز کو ذکر کر رہے ہیں وہ خود اس کو تشبیح تشبیح کہہ رہے ہیں انہوں نے خود نے یہ ذکر کیا ہے کہ اس طرح کی تشبیح نہیں دینا چاہیے اس طرح کی تشبیح یہ توہین ہے انہوں نے خود کس طرح کی یہ انہوں نے جو لکھا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ وسلم کا علم تمام کائنات کے علم سے ممتاز ہے اس کے بعد لکھا ہے اسی اسی عبارت کے بعد لکھا ہے کہ اس طرح کی تشبیح نہیں دینا چاہیے یہ توہین کی علامت ہے یہ میں ان کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں ہو بہو عبارت نقل نہیں کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا انہوں نے خود نے اس بات کو مانا ہے کہ یہ ہے میں تھوڑی کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے سے سے عبارت عبارت چاہیے چاہیے مجھے طرح طرح لکھا آپ وہ اس پیش کریں گے میرے سامنے عبارت نہیں ہے ابھی ہاں؟ میرے سامنے عبارت نہیں ہے رستے میں ہوں بھائی میں سفر میں ہوں ہاں؟ آپ کو معلوم ہے میں ایک الگ جگہ کھڑے ہو کے بات کر رہا ہوں آپ کو اطلاع بھی دی تھی میں نے اچھا آپ بتائیے آپ تصویر مانتے ہیں کہ نہیں مانتے اور اگر آپ کو کیا کہتے ہیں اس کا بہو عبارت چاہیے تو میں آپ کو واٹس ایپ پہ بھیج دوں گا انشاءاللہ اللہ تو آپ نے بھیجا ہے نا مجھے ہاں تو بھیجا ہے تو پھر کیوں مانگ رہے ہو اچھا لیکن آپ نے جو آڈیو میں بتائی تھی اس کو میں بتا رہا ہوں آپ کے سامنے ہاں۔ وہ عبارت ابو ارکم صاحب ابو ارکم صاحب سنیے جی، اس سے پہلے بھی جب میں نے یہ عبارت پیش کی تھی آپ آئیڈیو خود سن لیجیے گا خود سنیے گا اس میں بھی میں نے کہا تھا کیا آپ کے عالم صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی تشبیح نہیں دینا چاہیے توہین کی علامت ہے جب بھی یہ بات ہوئی تھی جب میں نے یہ عبارت پیش کی تھی تب بھی میں نے یہ کہی تھا کہا تھا اور میں نے جب آئیڈیو بھیجی تو اس میں بھی یہ بات کہی ہے کہ اس طرح کی تجبی آپ کے عالم صاحب کہہ رہے توہین اس بات کا اقرار کیا ہے اور آپ جو عبارت جی، ہاں، آپ نے جو عبارت پیش کی ہے تحزر الناس کی اس میں ہم تجبی مانی نہیں رہے ہاں کیوں مانو گی تمہارے گھر کے مولوی ہے نا <laughs> آپ کا ہمارے گھر کا مولوی تھوڑی بول رہا ہے کہ اس میں تجبی ہے آپ کے گھر کے مولوی بول رہے ہیں تشویش ہے آپ کے گھر کا آپ علم کو کائنات کے علم کیا درست ہے آپ کا عالم کہہ رہا ہے نا یہ تو کیا کہہ رہا ہے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی تصویر دینا توہین ہے ارے یار کیسے بو بہو کو کہتے نا یہاں پہ تو کہہ رہے ہیں کہ عقیدہ کے رسول کریم کا علم تمام کائنات کے علم اچھا، چلیے چلیے اس کے بعد کیا عبارت ہے ہاں تمام کائنات کے علم سے ممتاز ہے اس کے بعد کی عبارت پڑھ دیجیے آپ بتائیں نا نہیں نہیں اس کی عبارت میں نے بولا میں نے بولا نا آپ سے کہ میرے سامنے کتاب نہیں آپ کے سامنے آپ پڑھ دیجیے آپ کے سامنے آپ نے پیش کیا نا تو آپ بتائیں اگر میں نے بولا نا میں نے بولا نا آپ سے کہ آپ پوری عبارت ایسے تم نے کیا بولتے ہیں وہاں پہ یہ بات کری تھی کہ وہ مطالعہ بریلویت کی آدھی عبارت نقل کی اسی طرح کیا کہتے ہیں یہاں پہ بھی آدھی عبارت مطالعہ بریلویت کی آدھی عبارت نقل کی تھی اور کیا کہتے ہیں یہاں پر بھی آپ یہ کر رہے ہیں کہ اس کی آدھی عبارت نقل کر رہے ہیں اب جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو کیا کہتے ہیں آگے بھی عبارت جو پورا جو لال بریکٹ سے جو پورا نشان لگا ہوا وہ پوری عبارت پیش کیجیے نا آدھی کیوں پیش کر رہے ہیں اچھا جناب عمر میں نے آدھی عبارت پیش کی تو میں نے آپ کو اسکین نہیں دیا ہے آپ مجھے کہاں اسکین نہیں دیا ایک منٹ ایک منٹ حضرت حضرت حضرت حضرت میں بات نہیں آپ نے مجھے اسکین نہیں دیا میں نے آپ کو اسکین دیا ہے جی۔ میں نے آپ کو اسکین دیا ہے اس کا حق المبین کا اسکین میں نے دیا ہے آپ نے نہیں دیا ہے مجھے حق المبین کی بات بات نہیں مطالعہ کی کر رہا ہوں ہاں تو آپ نے اس کا اسکین دیا ہے تو اس وقت بھی میں نے جب آپ نے کال کی کال میں جب بات کی تب بھی میں نے آپ سے بولا تھا کہ اس کے آگے کی عبارت پڑھی ہے پھر آپ نے بولا تھا میں اسکین بھیج دوں گا نے کہا ٹھیک ہے بھیج دیجیے گا آگے کی عبارت اس وقت بھی نہیں پڑھی تھی اور ابھی تک نہیں پڑھی اسی آڈیو میں آپ نے کہا ہے جو انہوں نے امتیازیت بتائی ہے تو علم کے ذریعے سے بتائی ہے تو کیا رسول تو کیا اور کسی چیز میں اللہ کے رسول کی امتیازیت نہیں ہے کیا کہا ہے میں نے اس میں اپنے اردو میں کہیے کیا کہیے ہاں، سن لیجیے جو انہوں نے امتیازیت بتائی ہے تو علم کے ذریعے بتائی ہے ہاں۔ کیا اور کسی چیز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازیت نہیں ہے تو کیا اور تو کیا اور کسی چیز میں اللہ کے رسول وسلم کی امتیازیت نہیں ہے یہ میں نے کہا ہے ہاں آپ اس کا آپ اس کا حوالہ پیش کر سکتے ہیں بے شک بے شک میں پیش کر سکتا ہوں چلیے ٹھیک ہے ہاں تو کیا کہنا چاہتے ہیں آپ اس عبارت میں تو آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا جو انہوں نے امتیازیت بتائی ہے تو علم کے ذریعے سے بتائی ہے ہاں۔ جیسا کہ رسول کریم سے ممتاز ہے کہاں بتائیے ہمارے ہمارے عالم نے کہاں ایسی عبارت پیش کی ہے کون سی عبارت یہ کیا اللہ کے رسول وسلم کا علم تمام کائنات کے علم سے ممتاز ہے جناب من آپ نے کہ اللہ حق المبین کا حوالے سے کہا نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تمام کائنات کے علم سے ممتاز ہے ہاں۔ تو یہی بات اسی چیز کو پیش کر کے آپ نے لاسٹ میں اسی اوریو میں کہا ہے کہ جو ہاں۔ انہوں نے امتیازیت بتائی ہے تو علم کے سے بتائیے ہاں۔ تو اور آگے آپ کہتے ہیں کیا اور کسی چیز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازیت نہیں ہے ہاں یہ یہ اب بولا آپ نے صحیح میں یہ اس میں یہ کہنا چاہ رہا تھا تو جو انہوں نے امتیاز یہ بتایا ہے صرف علم کے ذریعے ممتاز ہونا بتایا ہے تو کیا کسی اور چیز میں اللہ کے رسول ارے یار میں آپ اپنا میں اپنا مطلب بیان کر رہا ہوں آپ کو اپنا اعتراض بیان کر رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہاں کیا کہتے ہیں لکھا ہوا ہے کیسی بات کرتے ہو یار جو نہیں بولے رہتا ہوں اس کو بھی نسبت کر دیتے ہو میری طرف میں نے یہ کہا تھا اس میں اعتراض یہ کیا تھا کہ انہوں نے یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امتیاز بتایا جو ممتاز ہونا بتایا وہ تمام کائنات کے علم سے زیادہ ممتاز بتایا ہے نا تو میرا یہ کہنا ہے تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف علم ہی میں ممتاز ہیں اور کسی چیز میں ممتاز نہیں ہے میں نے یہ سوال کیا تھا میں نے ہاں کیوں کیوں غلط ہے کیوں غلط ہے ہاں، کیونکہ یہاں پر لکھا ہے رسول کریم کا علم تمام کائنات کے علم کے ممتاز یہاں پر کہا تمام دیکھیے رسول کریم صلی وسلم کا علم تمام کائنات کے علم سے ممتاز ہے ہاں۔ ہے نا ہاں تو آپ صرف کہا کیا گیا کہ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اور چیزوں میں ممتاز نہیں کیا وہ کہہ رہے ہیں اس بات میں تو کیا تو کیا مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اور چیزوں میں ممتاز نہیں ہے انہوں نے کہا کہ علوم ہی میں ممتاز ہاں تو علوم ہی میں ممتاز ہے کا مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ علوم کی وجہ سے علوم کے ذریعے سے خصوصیت تو آپ اپنی طرف سے پیدا کر رہے ہیں ہاں تو آپ نے جب آپ جانتے ہو کہ یہی مانا ہے تو آپ نے کیوں کہا یہاں پر تو کیا کیا اور کسی چیز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازیت نہیں ہے یہ آپ نے جو سوال کیا تھا نا اسی کو مد نظر رکھ کر یہ سوال کیا آپ نے کہا تھا مجھ سے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روم ہی میں ممتاز ہے قاسم صاحب کی جو عبارت ہے اس کی اس پر اعتراض کر کے تو میں نے اس پر آپ سے اعتراض کیا یہاں پر کہ جو الحق المبین کی بات اور اسی لیے میں نے اسی لیے میں نے پیش کیا الحق المبین کی عبارت کیا جہاں کائنات سے ہاں۔ کائنات کو ممتاز بتا رہے ہیں علم کے ذریعے تو کیا اللہ کے رسول وسلم صرف علم ہی کے ذریعے ممتاز ہیں اور کسی چیز کے ذریعے ممتاز نہیں ہیں تو کہا کہ مولانا قاسم خام نانسبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہا کہ علم ہی میں ممتاز ہے باقی کسی چیز میں نہیں ہے نے کہا نا علوم ہی علوم ہی میں ممتاز ہوتے آپ اپنی طرف سے تفصیل پیدا کر رہے ہیں نا تفصیل تھوڑی ہے تو ایسا نہیں کہا کتنے پر انہوں نے تو کیا کہا کہ نبی کا ان تمام کائنات کے علم سے ممتاز ہے ہاں تو دوسری چیزوں میں دوسری چیز آپ نے اس کو تشوی بتائی اچھا دوسری بات میں تشریح نہیں بتا رہا ہوں میں تشریح نہیں بتا رہا ہوں آپ کے مصنف تشوی بتا رہے ہیں آپ کے مصنف تصویر بتا رہے ہیں کیا ہے تو اس میں حضور ہی کی کیا تقسیم کا جواب دیا آپ میں اس کا جواب کیوں دوں اس میں غیر پر بات چل رہی ہے علم غیب پر بات چل رہی ہے علم غیب پر بات چل رہی ہے آپ موضوع سے انحراف کر رہے ہیں موضوع سے انحراف کر رہے ہیں موضوع سے انحراف کر رہے ہیں ابو ارقم صاحب موضوع سے انحراف کر رہے ہیں موضوع سے انحراب موضوع نے دستخط کیا ہاں کیا کہہ رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں آپ میں یہ بتا امال میں میں بڑھوتری بتا رہا ہوں نے دستخط کیا ہاں امال میں مقدار میں بڑھوتری بتا رہا ہوں تشویش تھوڑی دے رہا ہوں اعمال میں اور مقدار میں ذاتی بتا رہا ہوں ہاں۔ تو اس کی بچی آپ نے کیا دی تھی جناب من کیا دی تھی آپ نے فخر الدین راضی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے کیا کہا تھا ہاں میں نے یہ کہا تھا کہ فخر الدین راضی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ اس زمانے میں اور اس امت میں ہم نے بہت سارے لوگوں کو ایسا دیکھا ہے جو عمر کے اعتبار سے اور عملی مشقت کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھے ہوئے ہیں عربی عبارت بھی نقل کر دوں یاد ہے مجھے وہ عربی عبارت کہو تو ہاں انہوں نے کہا کہ ہم نے اس امت میں اطول عمرن و اشد اشتہاد من نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا۔ جی اس کا جواب ابھی تک آپ نہیں دے پائے اور دے بھی نہیں پائیں گے مجھے لگتا ہے کیونکہ پانچ دن ہو گئے پانچ دن سے گلا رہے ہو جی اور ابھی اشار کا ترجمہ بھی آپ نے نہیں کیا ہے جو آپ نے دلیل بیان کر کے پیش کیا تھا اس پر بھی بات کر لیتا ہوں ہاں، اگر آپ ہاں۔ کہیں گے نا تو اس کو بھی میں تیار کر کے رکھا ہوں ٹینشن نہیں ہاں تیار کر کے رکھیے شاید جو بھی کر کے رکھے ہیں مجھے اس سے کوئی آپ تیار کر کے رکھیں یہ بہت اچھی بات ہے آپ نے جو ہے امام فصل الدین راضی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کو پیش کیا ہاں، ٹھیک ہے ہاں تو آپ یہ بتائیں کہ جو یہ امام فصل الدین راضی رحمۃ اللہ نے جو بات بتائی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیے قرآن و حدیث کی روشنی میں اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں اور امت میں جو لوگ آنے والے ہیں ان کی کیا عمر ہے اور کتنی عمر ہوگی وہ کتنے اعمال ہوں گے کیا یہ سب قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے آپ نے جواب نہیں دیا ابھی تک میرے میرے سوال کا بھی میں آپ ہی جو امام فخر اللہ نے بتلائی ہے جس کو آپ نے کیا ہے ہاں۔ وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے میں اس کا جواب دے رہا ہوں ٹھیک ہے ابھی ایک بات اور سنیے اس کے بعد اس کا جواب دیتا ہوں اسی میں جواب ہے آپ کا آپ کی ایک کتاب ہے تفسیر الحسنات مولانا ابو الحسنات صاحب نے اس میں کیا کہتے ہیں جو پاکستان کے عالم ہے غالباً جلد نمبر پانچ سفر نمبر چوالیس یا پینتالیس یا جو بھی ہو اس میں لکھا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آ, اللہ رب العزت سے کہا معاف کیجیے گا اللہ رب العزت سے کہا کہ آپ کا سب سے زیادہ ذکر کرنے والا کون ہے آپ کا سب سے زیادہ نام لینے والا کون ہے تو انہوں نے کہا کہ میڈک سب سے زیادہ ذکر کرتا ہے سب سے زیادہ میڈک ذکر کرتا ہے اور اسی طرح آپ کی ایک کتاب ہے تفسیر نعیمی تفسیر نعیمی میں یہ لکھا ہے جلد نمبر ایک میں کہ اگر نبو اعمال اگر نبوت اعمال کی وجہ سے ملتی تو شیطان کو ملتی اعمال کی وجہ سے اگر نبوت ملنی ہوتی تو شیطان کو ملتی سمجھ میں آ رہا نا یہاں پر اعمال سنو یہاں پر اعمال کو بڑھایا کہ نبوت اعمال کی وجہ سے ملتی تو شیطان کو ملتی نوز باللہ تو نبوت اگر اعمال کی وجہ سے شیطان کو ملتی یہ اور اسی طرح جو آپ کے کیا کہتے ہیں تفسیر الحسنات والوں نے جو لکھا ہے اس سب سے زیادہ ذکر کرنے والا اللہ رب العزت میڈک ہے کیا آپ اس کو ثابت کر سکتے ہیں قرآن حدیث سے آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا میں آپ کے جواب آپ کے ہاں۔ نہیں نہیں سنو سنو یہ ہاں ہاں جو بات یہ کہی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہی ہے نہیں قرآن حدیث کی روشنی نہیں کی لیکن آیت کے ذیل میں کہی ہے تفسیر کی ہے انہوں نے ہاں؟ تفسیر کی ہے آیت کی ہے وہ آیت یاد نہیں ہے دیکھ لیجیے وہ آیت لکھی اگر آپ دو منٹ کے لیے فون رکھیں تو میں آیت بھی بتا دوں پھر میں کروں آپ کو اچھا ٹھیک ہے اگر سنیے ابھی نماز کا وقت وقت ہے ہے ہے قریب قریب اگر نہیں بات تو ان شاء اللہ کل بات کروں نہیں سنیے جناب کل اور بات میں اب میں آپ کو فون نہیں لگاؤں گا اب آپ بے فکر رہیے تو آپ نے کہا کہ بات ہوتی رہے گی میں نے یہ نہیں کہا میں نے کہا دو منٹ اگر آپ رکے تو میں آپ کو فوراً دیکھ کے فون لگا رہا ہوں دو منٹ کا بولا یہ تھوڑی بولا کہ میں کل فون لگاؤں گا ہاں ابھی عصر کا وقت قریب ہے تھوڑی دیر میں اذان ہونے والی ہے تو اذان جب تک نہیں ہو رہی تب تک بات کیجیے اس کے بعد جہاں تک بات رہی رہی رہی جو ہو گیا سو ہو گیا اب اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا سب آپ پانچ دن سے پانچ دن سے کیا کہتے ہیں کل سے مباحث کیے جا رہے ہیں پانچ دن سے کل سے مباحث ادھر ادھر کی عبارتیں پیش کیے جا رہے ہیں میں نے دلیل کر رہا ہے آپ آپ آپ نے چار عبارتیں سنیے آپ نے دعویٰ یہ کیا تھا جو مجھے جو پوسٹ آپ کی تھی اس میں یہ لکھا تھا کیا اللہ کے رسول علوم ہی میں ممتاز ہیں سوال یہ تھا آپ آپ ہاں؟ آپ کا کا اور اس کے بیچ سوال تھا سوال نہیں تو میں نے دونوں کہا ہاں؟ دونوں کہا میں نے ہاں؟ اچھا دعویٰ نہیں ہے آپ کا دعویٰ نہیں ہے ایک منٹ ایک منٹ دعویٰ نہیں ہے اور سوال دعویٰ سوال ایک ہے کہ دو ہے دعوی سوال الگ الگ ہے الگ الگ ہے تو میں نے کون سی بات کہی ہے آپ نے یہ آپ کیا ہے اچھا سنیے کیا ہے سوال کیا ہے سوال کیا ہے آپ نے دعویٰ نہیں کیا نا ایک اعتبار سے دعویٰ بھی ہے یہ کیونکہ مناظر مناظرے میں جو چیز پیش کی جاتی ہے آدمی پہلے جو عبارت پیش کرتا ہے وہ دعویٰ ہی ہوتا ہے بعد والا جو پیش کرتا ہے وہ جواب دعویٰ ہوتا ہے اس اعتبار سے بولا دعویٰ آپ اقرار کر رہے ہو کہ میں نے سوال کیا ہے سوال بھی کیا ہے دعویٰ بھی کیا ہے دونوں کا اقرار کر رہا ہوں دعویٰ دعویٰ اعتبار سے کیا کہ مناظرے میں جب فریقین ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک دعویٰ پیش کرتا ہے دوسرا جواب دعویٰ پیش کرتا ہے یہ آپ کا دعویٰ تھا اس اعتبار سے دعویٰ آدمی جس چیز کا دعویٰ کرے وہی دعویٰ ہے کیا دعویٰ کرے مثال کے طور پر مثلا آپ نے جو دعویٰ کیا کہ کیا اللہ کے رسول صدم صرف علوم میں ممتاز ہیں یہ میرا سوال تھا کہ بتاؤ دیوبندی کیا اردو سے ہم انہیں میں ممتاز ہیں ہاں تو یہ اچھا آپ نے مناظر ایک منٹ آپ نے سنیے سنیے آپ نے جو عبارت پیش کی تھی اس لیے کی تھی نا کہ کوئی اس پہ مناظرہ کر لے آپ کو کیسے پتا چلا میں نے مناظرے لیے کیا تھا تو آپ نے کیوں پوسٹ کیا تھا پھر کئی جگہوں پر آپ کا یہ کیا کہتے ہیں پوسٹ میں نے مناظرے کے لیے کیا تھا آپ نے پتا چلا ارے ایک آدمی کہہ رہا ہے آدمی ایک آدمی ایک منٹ مفتی صاحب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں اگر کسی نے آپ سے سوال کر لیا ہاں ہاں تو کیا آپ سے وہ مناظرہ کرنا چاہتا ہے جب کیا بولتے کوئی بریلوی اعتراض کرے اور اس کا انداز یہ ہو کہ دیوبندیوں بتاؤ ورنہ سوال کرنے کا جو انداز ہوتا ہے نا وہ الگ ہوتا ہے کہ کوئی مجھے کیا ہوتا ہے سوال جو کر سکتا تھا آدمی یہ بھی کر سکتا بھائی اس عبارت کی مجھے وضاحت بتا دیجیے کیا اللہ کے رسول اس طرح تھوڑی کہ دیوبندیوں سارے دیوبندیوں کو ہی چیلنج کر دیا ہاں۔ تم نے دیوبندیوں یہ کیا ہے ہاں کیا ہے یہ ہاں، کیا یہ چاہیے تمہارے گھر کی عبارت ہے نا یہ کس سے پوچھوں میں میرے گھر میں نے یہ تھوڑی کہا دوسرے سے پوچھو میرے گھر کی عبارت ہے ہاں۔ مجھ سے پوچھنا ہے آپ آپ کو سنو سنو سنو نے کس سے بتایا آپ نے کس سے پوچھا آپ نے کس دیوبندی سے پوچھا سارے دیوبندی سے اور کہاں پوچھا اپنے گروپ میں سینڈ کیا سے نہیں اپنے گروپ میں سینڈ کیا اپنے گروپ میں اپنے گروپ میں وہ جو آپ کا کیا نام ہے اس کا ضرب اعلیٰ حضرت کیا نام ہے وہ گروپ آپ لوگوں کا ہے نا میں نے یہ سینڈ کیا تھا ہاں اور کسی نے کیا میں نے وہیں سے اٹھایا ہے اور بعد میں ایک دو جگہ اور دکھے تھے مجھے کون کون سے گروپ میں دیکھا اور آپ نے اب اتنا یاد نہیں ہے اسکرین شاٹ لے کے بھیج دوں گا اچھا اسکرین شاٹ لے کے بھیج دینا ہاں۔ اچھا دوسری بات میں نے کہا تھا دیوبندیوں بتاؤ کیا حضور علوم علوم ہی میں ممتاز ہے یہ میں نے سوال کیا تھا اچھا سوال کیا تھا ابو رقم صاحب ہاں۔ سنیے ابو رقم صاحب کچھ علمی بھی بات کرو گے یا ہمیشہ ہمیشہ اسی طرح کی باتیں کرتے رہو گے ادھر ادھر گھماتے رہو گے ارے سوچنا بند کرو یار سوچنا بند کرو کام کی بات کرو کام ہی کی تو بات کرنے کے لیے بول رہا ہوں آپ سے علمی بات کر لو تو بولتے دعویٰ کیا ہے کہ بولتے سوال اچھا چلو چلو ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے یہ بھی مان لیا کہ آپ نے دعویٰ نہیں کیا بس چلو ٹھیک ہے آپ نے دعویٰ نہیں کیا بس بولو میری غلطی ہاں میری غلطی ہاں میری غلطی ہے چلو آپ نے دعویٰ نہیں کیا آپ نے سوال کیا ہے ٹھیک ہے اب آئیے لائن پر ہاں اب آئیے لائن پر بولیے بولیے کہ تفصیل کبیر کی جو عبارت ہے اس کا کوئی جواب ہے آپ کے پاس میں نے آپ سے کہا کہ جو تفصیل کبیر کی آپ نے جو بات ہے امام فخر و حدیث کی روشنی میں کہا آپ نے کیا کہا نہیں ہاں نہیں ہاں چلو حدیث میں نہیں سنیے سنیے اگر آپ کی روشنی میں نہیں جائے نہیں نہیں قرآن حدیث کی روشنی میں سنیے سنیے سنیے سنیے اگر میں نے ایسا کہیں کہہ دیا ہو تو فخر الدین حدیث یا نہیں ارے بابا بولو کتنی مرتبہ بولیے مجھے بھی تو بولنے دو گے ہاں جواب دو امام فخر الدین دادی نے یہ بات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی بولی ہے قرآن کی تفسیر میں ہی بولی ہے اور اگر میں نے پہلے کہہ دیا تھا ایسا کہ قرآن حدیث کی روشنی نہیں بولی تو نہیں بولی ہے تو یہ میری غلطی تھی ہاں بولیے میری غلطی ہوئی ہے ہاں بول تو رہا ہوں میری غلطی تھی اب آپ کہتے ہیں حدیث کی روشنی میں گائے ہاں ٹھیک ہے ہاں تو اس کو پیش کرے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ نے آپ کو بھیجا تو میں نے کیا بولتے آئی ڈی واٹس ایپ پر ہاں واٹس ایپ پر آئی ڈی بھیجا تو ہے اس کی پوری وضاحت کر کے میں نے پوری وضاحت کری کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں امام فضل اچھا چلو اب آپ کہہ رہے ہو ابھی کہہ رہے ہو حالانکہ آپ کو جب میں نے بات سنیے پوری جب میں نے آپ کو تفصیل کبیر کا اسکین دیا تو آپ نے بھائی میری پوری بات نہیں ہوتی میں آپ کو کیوں بولنے دوں جب تفصیل کبیر کا اسکین میں نے پیش کیا تھا اس وقت آپ نے کہا کہ اس میں کون سی عبارت میں ہے جو آپ مجھے کہنا چاہ رہے تھے میں صرف اس کا ترجمہ پیش رہا آپ کو اگر آپ مجھ سے یہ کہہ دیتے کہ اس میں پوری بات آپ پیش کیجیے کہ قرآن حدیث کو روشن کہتے تو میں شاء آپ کو پوری تفصیل اس کی کس جیل میں انہوں نے اور کس آیت کی تفصیل میں انہوں نے ہاں؟ پوری بات پیش کرنی تھی کہ نہیں کرنی تھی حضرت ہمیں تو اپنی دلیل پیش کرنا تھی ہم ہم ہم نے نے نے ہمیں اپنی دلیل پیش کرنی تھی ہم نے اپنی دلیل پیش کر دی بریلویے بریلویے سے سے پیش پیش کیا تھا ہاں۔ بڑھویے تو آپ نے کہا خیانت کی ہے ہاں، امام احمد کی کی کی بات پیش تو ہاں۔ حدیث کا ذکر کیا تھا آپ نے تو پوری بات کی نہیں پیش کی آپ نے بھی میں نے تو کیا حضرت جو سنیے سنیے سنیے سنیے آپ نے جو خیانت کی تھی وہ یہ کی تھی کہ آگے والا جملہ ہی نہیں بولا تھا اور میں نے جو میں نے جو عبارت پیش کی وہ تو میں نے پوری ایک عبارت پیش کی ہے پوری عبارت عبادت آپ نے تو کیا بولتے ہیں آپ نے تو وہاں پہ جم نہ سکے اس کے بعد پورا جملہ ہی حضرت کر دیا تھا نے کی پوری عبارت پیش آپ جو عبارت اس مدعے کی ہے وہ پوری کی پوری عبارت عربی میں پڑھ کے میں نے پیش کی ہے پوری کی پوری پڑھ لی آپ نے ہاں جو ایک ڈیڑھ لائن میں جو عبارت ہے پوری پوری وہ میں نے پڑھی ہے ہاں تو پھر آپ نے قرآن و حدیث کا ذکر نہیں کیا اچھا چلو ٹھیک ہے اس پر بحث مت کیجیے میں آپ کو واٹس ایپ پہ ان شاء اللہ کر رہے ہیں آپ کو آپ کو بولنا چاہیے ادھر سنو جوابات آپ مجھے فون پر بول رہے ہیں نا جب میں نے آپ کو اس دن بھیجا تھا تبھی آپ کو یہ کہنا تھا کہ آپ اس کی پوری تفصیل پیش کیجیے پوری وضاحت کیجیے کیوں نہیں بھیجا آپ نے دوبارہ مجھے کب کر رہے ابھی کر رہے ہیں تو ابھی بتاؤں گا نا تو اب تو اس وقت بھی آپ نے کی تھی اس وقت کی تھی میں نے اس دن جب آپ نے میں نے جب آپ کو اسکین دیا تھا تب بھی کی تھی آپ نے کیا کہا تھا میں نے آپ نے کہا تھا تفسیر کبیر کی جو بات آپ نے پیش کی ہے اس میں کون سی عبارت میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں وہ آپ آئی ڈی او میں بھیج دو یا تو لکھ کے بھیج دو یا آئی ڈی او میں بھیج دو ہاں، میں نے آپ سے کہا تھا آپ نے بھیجا نا ہاں بھیجا اس کے بعد میں نے بات کی اس پر نہیں آپ نے نہیں کی آپ نے جو بھیجا اس کے بعد میں نے بات کی اب بھی کر رہا ہوں نا تو ابھی کر رہے ہیں لیکن آپ نے سنا کہ نہیں آئی ڈیو سنا تھا آڈیو میں نے جب جب سنا تھا آپ کو پوری بات نہیں سمجھ میں آئی تھی تو آپ کو اس وقت بولنا چاہیے تھا نا تو بات کبھی کر رہا ہوں ابھی کر رہا ہوں نا اس کے اوپر تو ابھی پوچھوں گا نا آپ سے تو آپ نے اس دن بھی تو کی تھی بات کیا بات کی تھی میں نے یہ کہا تھا نا اس کو آڈیو میں لکھ کر دیں آپ اچھا آپ نے دے دیا اچھا اچھا لکھ کر دے دیا آپ نے جو آڈیو میں دے دی چلیے ٹھیک ٹھیک ہے ہے آڈیو سنیے سنیے میں کیا کہتے ہیں اس کی اور وضاحت پوری عبارتیں جو ہیں پڑھ پڑھ کے ان میں بھیج دوں گا آپ کو واٹس ایپ پر ٹھیک ہے چلو کل بات ہوگی نا ابھی اثر کا نہیں ہاں ٹھیک ہے آپ کے یہاں اثر کا وقت ہو جا رہا ہے اچھی بات ہے ہاں ٹھیک ہے سنیے ایک بات سن لیجیے اس کے بعد رکھ دیجیے گا فون ہلو میں کہہ رہا تھا ابو ارقم صاحب آپ کے ہاں اختلاف رائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو سکتا ہے اور وہ کفر نہیں ہے اور ہمارے ہاں اگر موافقت نہیں کی اور اختلاف کر لیا اور اختلاف رائے کر لیا اور مولانا عبدالحی صاحب نے صرف موافقت کی اس کتاب کی اور کسی نے نہیں کہی کہ یہ نام غیر معتبر ہونے کی دلیل ہے اگر آپ ایسا کہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جن بات پر اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو وہ بھی غیر معتبر ہوں گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات واہ بھائی واہ کیا آپ کا اشکال ہے کیا اشکال ہے آپ کا جناب اس کا جواب دیں اختلاف رائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا شرک نہیں ہے تو اختلاف رائے تحزیر الناس سے کرنا کیا شرک ہو جائے گا کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ معتبر نہیں ہے غیر معتبر ہے کیوں ابو ارقم صاحب کچھ ہے جواب اس کا آپ کے پاس اگر ہو تو پلیز ملا ہمیں بھی دیں تاکہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو جائے جی السلام علیکم و اللہ آپ نے اب حیات کے متعلق مجھ سے بولا تھا کہ اس میں کیا لکھا ہے وہ آپ بول جاؤ اس میں تو میں بول رہا ہوں اس میں لکھا ہے پھر امید مساوات مابین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور مابین مؤمنین و مؤمنات من جملہ اضغاط احلام اور خیال واحیات ہے یعنی وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے درمیان مساوات یعنی برابری کرے ایسا شخص افغا احلام اور خیال واحیات بکتا ہے واحیات خیال بکتا ہے بیوقوف ہے اب افغا سے احلام کی تفسیر مت پوچھنا افغا سے کی تفسیر آپ کو دیکھنا ہو تو جہاں پہ قرآن کی آیت ہے وہاں آپ کو مل جائے گا اور ماشاء اللہ آپ تو پڑھے لکھے ہیں امید کہ آپ کو آپ کا جواب مل جائے گا تو یہ مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس عبارت میں کہا ہے تو یہ قبلہ نما کی بھی تفصیل آ گئی اور آب حیات کی بھی تفصیل آ گئی دونوں سے یہ ثابت ہو گیا کہ جو مطلب آپ لے رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امتیازیت ہے اور جو شان ہے وہ صرف علوم کی وجہ سے ہے یہ آپ کا لینا بالکل بھی درست نہیں ہے کیونکہ وہ ایسا خود کہہ رہے ہیں کہ کمال علمی اور کمال عملی دونوں میں لاسانی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں آپ کا آپ کے جیسا اور یہاں پہ بھی کہا کہ مساوات نہیں بنا سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے میں نے پیش پیش کر کر دی اب الحق المبین کی عبارت کا مطلب جناب مفتی عمر صاحب جو پوسٹ آپ نے میری بھیجی تھی اور آپ نے کہا تھا کہ ہم آپ سے اس پر بات کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ عبارت آپ لکھ کر بھیج دیں کہ کس طرح سے لکھا ہوا ہے فیض الناس میں جو ہے کس طرح سے لکھا ہوا ہے آپ وہ بھیج دیجیے پلیز اب سمجھ گئے نا آپ میری بات مطالعہ بریلویت میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے تہذر الناس کے حق میں بیان دیا ہے جیسے ہم شرح تہذر الناس کے مقدمہ میں ہاں تہذر الناس کے مقدمہ میں نقل کر چکے ہیں اور وہاں پیر کرم شاہ صاحب کے اثر خط کا عکس فوٹو بھی ساتھ دیا ہے جس کا دل چاہے دیکھ لے لیکن کیا یہ مقام افسوس نہیں کہ پیر کرم شاہ صاحب اپنے اس موقف پر جم نہ سکے آپ کو اس کا جواب دینا ہے السلام علیکم اللہ جناب ابو جو صاحب میں ان تین لائن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو میں نے یہ کہا تھا کہ ہی انبیاء علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں یہ جو لفظ میں نے استعمال کیا تھا آپ کہہ رہے تھے کہ میں اس کے خلاف دکھاؤں گا تو آپ نے جو کتاب دی ہے میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کتاب میں وہ لفظ نہیں ہے اس کتاب میں وہ لفظ موجود نہیں جو آپ نے اس چین دیا ہے سمجھ میں اور میں نے نہیں کہا تھا ایسا کہ آپ جو کتاب دیں گے اس میں ہے کہ نہیں ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اور دوسری بات یہ کہ آپ نے جو کتاب دی ہے اور جو اسکین دیا ہے مجھے وہ غیر معتبر ہے جب تک آپ ٹائٹل نہیں دکھائیں گے میں کیسے مانوں گا کہ کس مکتبے کی چھپی ہوئی اور کیسے معتبر ہوگی بغیر کسی مکتبے کے آپ کیسے اس کو معتبر مان سکتے ہیں اس میں تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ نے اتنا پیج بنا لیا ہو ایسا تھوڑی معتبر مانا جاتا ہے آپ بھی کہہ سکتے ہیں مجھے اگر آپ کو میں ایسا کوئی اسکین دوں آپ اس کا کیا کہتے ہیں اوپر والا اسکین دیجیے ٹائٹل والا اسکین پیج دیجیے جس میں لکھا ہو کہ فلاں مکتبے سے چھپی ہے فلاں تعداد میں چھپی اتنی تعداد میں چھپی تو پھر کوئی کام بنے ورنہ یہ غیر معتبر ہے میرے ہی نزدیک نہیں سب کے نزدیک غیر معتبر ہوگی آپ کو اگر میں ایسا کچھ دوں تو آپ کے نزدیک بھی غیر معتبر ہوگی اس نے کہا کہ آپ الحق المبین کی عبادت پیش کر کے کیا کہنا چاہ رہے ہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اس میں لکھا ہے کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تمام کائنات کے علم سے ممتاز ہے تو یہاں پر جو انہوں نے یہ کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ممتاز بنایا ہے وہ علم میں ممتاز بنایا ہے کہ اللہ کے رسول کا علم تمام کائنات کے علم سے ممتاز ہے تو علم میں ممتاز بنایا تھا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف علم ہی میں ممتاز ہیں یا کسی اور چیز میں ممتاز ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو کائنات کے علم سے تجبی دی ہے تو کیا یہ تجبی دینا درست ہے حالانکہ وہ خود کہہ رہے ہیں آگے تجبی شان نبوت کی شدید ترین توہین و تنقید ہے ایک طرف کہہ بھی رہے ہیں اور ایک طرف عقیدہ بھی بیان کر رہے ہیں تو جو انہوں نے امتیازیت بتائی ہے تو علم کے ذریعے بتائی کیا کسی اور چیز میں اللہ کے رسول کی امتیازیت نہیں ہے السلام علیکم و اللہ جناب ابو رقم رضوی صاحب پریلوی آپ نے جو لکھا ہے آپ نے جو پوسٹ کی تھی اس میں یہ لکھا ہے کہ دیوبندی کتاب تحزیر الناس کے صفحہ نمبر پانچ پر مولوی قاسم نانوتوی لکھتے ہیں انبیاء امت سے انبیاء امت سے اگر ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی علوم ہی ممتاز ہوتے ہیں باقی رہا عمل تو اس میں بسا اوقات بظاہر امتی بڑھ جاتے ہیں دیوبندیوں جواب دو کیا میرے آقا صرف علوم میں ہی ممتاز ہیں تو آپ نے یہ بات لکھی کہ انبیاء امت سے اگر ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی ممتاز ہوتے ہیں باقی رہا عمل تو اس میں بسا اوقات بظاہر امتی بڑھ جاتے ہیں تیسری بات یہ کہ ایک متقدمین ہے اور ایک متاثرین ہے اگر متقدمین میں کسی چیز کا اختلاف ہے تو کیا وہ چیز غلط ثابت ہو جائے گی اور اگر متاثرین اس بات پر متفق ہو گئے جس بات پر متقدمین میں اختلاف تھا تو کیا یہ غلط ہو جائے گا آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں ایمان ابوین کا مسئلہ ہے ایمان ابوین میں متقدمین کا اختلاف رہا بعض کہتے تھے کہ ایمان ثابت ہے اور بعض کہتے تھے نہیں ہے بعض کہتے تھے مومن ہے بعض کہتے تھے مومن نہیں ہے لیکن متاثرین میں نے یہ کہا کہ نہیں مومن تھے مشرق نہیں تھے اور انہوں نے ثابت کیا اور یہ کہا کہ ہمارے اوپر یہ مسئلہ کھلا ہے پیر پیر مہر علی شاہ صاحب نے فتح مہریہ میں باقاعدہ اس کا اس کو تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے تو جس طرح متقدمین اور متاثرین دو چیزیں ہیں اور متقدمین کا جو اختلاف ہوتا ہے وہ مضر نہیں ہے اسی طرح یہاں پر بھی اگر متقدمین نے مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی موافقت نہیں کی تو یہ ہمارے لیے مضر نہیں ہے اور اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آپ کا اعتراض ہی بالکل غلط ہو جائے گا اور رہی بات متاثرین کی تو متاثرین نے تو باقاعدہ اس کی جم کر موافقت کی اور مولانا کے جو کتاب تحسینات اس کی تشریحات لکھی باقاعدہ اس کو خوب واضح کیا ہے خوب اس کو سراہا ہے خوب اس کی کیا کہتے ہیں اشاعت کی ہے کیسے کہہ سکتے ہیں آپ آپ کو اگر ان یہ جو میں نے آپ کے سامنے جو وضاحت پیش کی ان کے کچھ جواب ہوں تو آپ عنایت فرمائیں اور اس پر انہوں نے کہا بھی ہے کہ یہ جو قول ہے فبط الما قالو جو اس نے کہا یہ باطل ہو جائے گا اس کا یہ قول درست نہیں ہے باطل ہو جائے اس لیے باطل ہو جائے گا کہ اس امت میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول وسلم سے زیادہ عمر پائی ہے اور عملی مشقت کے اعتبار سے بھی اللہ کے رسول وسلم سے بڑے ہوئے ہیں اس لیے اس کا یہ قول باطل ہے اور اس کا یہ اعتراض ہی درست نہیں ہے اس ذیل میں یہ بات نقل کی ہے یہ پوری وضاحت آپ کے سامنے میں نے پیش کر دی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی ابو رقم رضوی صاحب آپ نے مجھ سے مطالبہ کیا تھا قبلہ نما کا اسکین کر کہ اس میں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہو اور کیا عبارت ہے اس کو یا تو لکھ دو یا آئیڈیو میں بول دو تو میں آئیڈیو میں بول دے رہا ہوں میرا مقصد یہ بتانا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اعتراض آپ نے کیا ہے صرف علوم ہی میں ممتاز ہے باقی کسی چیز میں ممتاز نہیں آپ کی عبارت سے ثابت ہوتا ہے حالانکہ اس کی وضاحت ہو چکی ہے کہ وہاں علم بمقابلہ عمل ہے اور عمل بمقابلہ علم ہے اس لیے وہاں پر بات علم اور عمل کی چل رہی باقی رات کے امتیاز ہر چیز میں ہے کہ نہیں اس سے بحث نہیں اب آپ نے کہا کہ مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت میں ہی مراد میں نے اس کا رد کیا اب میں اس کا جواب یہاں سے دے رہا ہوں پہلا جواب یہ ہے کہ مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ پھر خود کہتے ہیں قبل نما کتاب میں کہ القصہ کمال عملی کمال محمدی ایسا لاسانی ہے کہ بجز اہل تعصب اور سوائے جاہلان کم فہم اور کوئی اس کا منکر نہیں ہو سکتا جب کمال علمی اور کمال عملی دونوں میں آپ یکتا نکلے تو پھر آپ خاتم نہ ہوں گے اور کون ہوگا تو دیکھیے یہاں مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کمال محمدی اور کمال عملی ایسا لاسانی ہے کہ کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے اور کوئی اس کا منکر نہیں ہو سکتا ہے سوائے جاہلوں کے اور کم فہم لوگوں کے اور فرما رہے ہیں کمال علمی اور کمال عملی دونوں میں آپ یکتا ہیں دونوں میں آپ یکتا ہیں آپ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے جناب یہ آپ کو ایک آئیڈیا پہنچائی ہے دوسرا اسکرین میں پہنچاتا ہوں تفصیل کبیر کا جس سے جس کے متعلق آپ نے مجھ سے مانگا ہے کہ اس میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ بھی بھیجتا ہوں اور ابو ارقم صاحب ابو ارقم رضوی صاحب کیا اگر موافقت نہیں کی تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ مخالفت کی اگر موافقت نہیں تھی تو کیا اس سے یہ بات لازم آتی ہے کہ احمد رضا صاحب نے جو کفر کا فتویٰ لگایا اس سے سب متفق تھے ان کی تائید کرتے تھے ہمارے علماء اگر ایسا ہے تو شاید آپ ثابت نہیں کر پائیں گے اور اگر آپ ثابت کر سکتے ہیں تو ثابت کیجیے موافقت نہیں کی اس سے لازم نہیں آتا کہ انہوں نے مخالفت کی بلکہ انہوں نے بیچ کی راہ اپنائی اور وہ خاموش رہے انہوں نے کچھ کہا ہی نہیں نہ مخالفت کی نہ موافقت کی بلکہ خاموش رہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک چیز موافقت ہوتی ہے ایک مخالفت ہوتی ہے ایک خاموش رہنا یعنی سکوت ہوتا ہے اور ایک اختلاف رائے تو خاموشی اختیار کی نہ موافقت کی نہ مخالفت کی دونوں چیزیں نہیں بلکہ بیچ کا راستہ اپنایا وہ خاموش رہے انہوں نے سکوت کاری کیا دوسری بات اختلاف رائے ہو سکتا ہے جب نبی سے اختلاف رائے ہو سکتا ہے تو کیا مول قاسم سے اختلاف رائے نہیں ہو سکتا ہے آپ آپ کو میں یہ جواب آج اس لیے دے دے رہا ہوں تاکہ آپ کل اس کو بار بار نہ چنے آپ کی بات سے میں یہی سمجھا کہ آپ غلام فریق صاحب کو دیوبندی ثابت کرنا چاہتے ہیں مولانا اللہ شاہ صاحب کے اپنے جو اشعار بھیجے ہیں ان تمام سے آپ یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں میں یہ سمجھا ہوں اور اسی پر میں آپ سے کہہ رہا ہوں اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں غلط ہوں میں نے غلط سمجھا ہے تو ٹھیک ہے آپ میرا رد کر دیجئے بات ختم ہو جائے گی دو منٹ میں جی ابو رقم صاحب میں نے آپ کو فون کیا یہ بات بتانے کے لیے کہ بس آج آخری آج آخری دن تھا اب میں فون نہیں کروں گا کیونکہ آپ بات کو بیجا تول دیے جا رہے ہیں اور خود آپ نے اس بات سے اقرار کیا تھا کہ ہاں آج آخری دن ہے کل میں نے آپ سے یہ بات کہی تو آپ نے کہا تھا کل آج بات مت کیجیے کل بات کریں گے آخری دن ہے اور آپ نے اس پر خود بھی کہا تھا اور میں نے کئی مرتبہ آپ کو یہ بات بیچ میں ہی پیش کی کہ آج آخری دن میں آپ سے بات کر رہا ہوں پر آپ نے اس پر کچھ کہا بھی نہیں چلیے خیر آپ نے مجھ سے کہا کہ تم تفسیر کبیر کی عبارت کی وضاحت کر دو تو میں آپ کو پوری بات کر دیتا ہوں کہ وہی فل جدو اللہ یہ جو جو آیت ہے قرآن کریم کی پہلے پارے کی اس آیت کی تشریف فرما رہے ہیں اللہ راضی امام فخر الدین راضی اور انہوں نے وہاں پر ایک بحث کی ہے کہ ملائکہ افضل ہیں یا انسان افضل ہیں تو فرمایا اس میں انہوں نے کیا کہتے ہیں روایت بھی پیش کی ہے کہ جو انسان عمر کے اعتبار سے لمبا ہو اور اس کے عمل بھی اچھے ہوں وہ انسان جو ہے سب سے زیادہ فضیلت کا حامل ہو اور سب سے سب سے زیادہ فضیلت والا ہے اور سب سے زیادہ درجے والا ہے تو اس پر انہوں نے ایک سوال جو آپ کو یہ کہے کیونکہ حدیث جو نقل کی ہے اس میں یہ ہے کہ افضل العبادی من پالا ہی و حسن عملی ہی کہ جس کی عمر لمبی ہو اور اس کی جس کے عمل اچھے ہیں وہ فضیلت والا ہے تو اس پر کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے کہ نو علیہ السلام ہیں اسی طرح لقمان علیہ السلام ہیں اسی طرح حضرت خضر علیہ السلاۃ والسلام ہیں اس پر اعتراض کیا کہ ان کی عمر اللہ کے رسول وسلم کی عمر سے زیادہ ہیں تو کیا یہ اللہ کے رسول اللہ سے افضل ہو گئے تو فرمائیں کہ نہیں ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فضیلت نہیں حاصل ہو سکتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس امت میں اس امت میں بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو عمر کے اعتبار سے اور عملی مشقت کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ہوئے ہیں یہ آپ نے علامہ خان خانہ بندی پر جو اعتراض کیا تھا کہ وہ کہتا ہے پاکستان میں بیٹھ کے کہ پردے کے پیچھے کا علم نہیں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جناب یہ اس کا جواب ہے میں نے مشکات شریف کی پوری حدیث بھی بھیج دی ہے آپ کو اس کا اسکین بھیج دیا ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو انہوں نے پوچھا کہ من ہما کون دونوں عورتیں آئی ہیں خیر بلال نے فرمایا امراۃ المیرا انصار و زینب کیا انصار کی ایک عورت ہے اور زینب ہیں قال رسول اللہ وسلم ایب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سی زینب زینبوں میں سے کون سی زینب ہے کہا امراۃ عبد اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ امراۃ عبداللہ یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں تو اس کے بعد اللہ رسول وسلم نے فرمایا گیا تو یہ پردے کے پیچھے یہ عورتیں کھڑی تھی پوری میں نے آپ کو حدیث کا ترجمہ مظاہر حق کا بھی اسکین مشکا شریف کا بھی اسکین سب کچھ آ, سب کچھ بھیج دیا ہے آپ کو آ, اب آپ کے دماغ میں کوئی خریش ہو تو وہ بتائیے جو آپ نے علامہ صاحب خاں پر اعتراض کیا تھا یہ آپ کی کم علمی کی دلیل ہے کم علمی کی دلیل ہے حضرت یہ آپ کو میں نے اس کے انگریز دیے ہیں اب آپ اس کا مطالعہ کر لیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین کرام ابھی آپ نے مناظرہ سماعت فرمایا یہ مناظرہ ابو ارکم رضوی بریلوی اور مفتی عمیر صاحب دیوبندی کے مابین چل رہا تھا اس کی ابتدا اس طرح سے ہوئی تھی کہ کچھ دن پہلے ابو رقم بریلوی نے ایک پوسٹ بنایا تھا جس میں تہذیب الناس کی عبارت پر ایک سوال کیا تھا عبارت اس طرح ہے کہ انبیاء اپنی امت سے علوم میں ہی ممتاز ہوتے ہیں باقی رہا عمل اس طریقے کی عبارت ہے اس عبارت پر سوال کرتے ہوئے ابو رقم نے یہ کہا تھا کہ دیوبندیوں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم میں ہی ممتاز ہے اس کے بعد مفتی عمیر صاحب نے اس پر مناظرہ کیا مناظرہ کی چند خاص باتیں آپ کو بتائی جاتی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ابو ارکم صاحب کو ہی کا معنی نہیں معلوم تھا جب مفتی عمیر صاحب نے ہی کا معنی پوچھا تو جناب ابو ارکم صاحب پیس میں آ گئے اور پھر بعد میں لغت سامنے رکھ کر کے بتایا جس کا اقرار انہوں نے خود کیا ہے آپ نے آڈیو میں سنا ہوگا دوسرا ان کو فریق مخالف بولنا بھی نہیں آتا اسی طریقے سے آپ نے سنا ہوگا کہ وہ فریق مخالف کو بڑی عجیب انداز میں بولتے ہیں اور تیسرا جو ہے انہوں نے کہا کہ قسم صرف سب کی بنا پر کھایا جاتا ہے جب کہ قسم اس کے علاوہ دوسری بنیاد کے اوپر بھی کھاتے ہیں لوگ اور اللہ کی قسم کھانا ہی صرف جائز ہے اور چوتھی بات جو ہے مفتی عمیر صاحب کے اوپر اتنا مفتی عمیر صاحب پر جو ہے ابو ارکم صاحب کو اتنا غصہ تاری ہوا اتنا غصہ تاری ہوا کہ انہوں نے کہا کہ مرچی کیوں لگ رہی ہے اس سے پہلے انہوں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی جس کا عنوان ہی رکھا تھا کہ مرچی لگ گئی اتنا ہی نہیں اس کے جو ہے اہل سنت خود کو کہتے ہیں اور رضا خانی بریلیت کے بہت بڑے مناظر اپنے آپ کو کہواتے ہیں اور ان کے یہ حالات ہے اس کے بعد انہوں نے جو ہے مفتی عمیر صاحب کو چور بھی کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے مناظرہ مابین ابو ارکم بریلوی و مفتی عمیر دیوبندی کچھ دن پہلے ابو ارکم بریلوی نے ایک پوسٹ بنائی تھی جس میں تحزیل الناس کی عبارت پر ایک سوال کیا تھا عبارت ہے کہ انبیاء اپنی امت سے علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں باقی رہا عمل اس عبارت پہ سوال کیا تھا کہ دیوبندیوں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف علم ہی میں ممتاز ہیں اس کے بعد مفتی عمیر صاحب نے اس پر مناظرہ کیا اور پانچویں نمبر پر آپ دیکھیں گے تو مسلم شریف کی حدیث کے متعلق کہتے ہیں کہ بتاؤ حدیث صحیح ہے یا حسن ہے بیچارے کو مسلم شریف کے حدیث کے متعلق بھی پتہ نہیں اور فارسی کے متعلق تو میں صاف طور پر آپ کو بتا دوں ان بیچارے سے مفتی صاحب نے بار بار بار بار یہ مطالبہ کیا کہ آپ فارسی کے شعر کا ترجمہ کر دیں لیکن انہوں نے اس مطالبے کو پورا نہیں کیا اور نہ ہی انہوں نے کسی بھی دلیل کا جواب دیا پورے مناظرے میں آپ دیکھیں گے تو بحث کو ادھر سے ادھر خلط ملت کر دیا اور مناظرے کے دوران مفتی صاحب کو خامخواہ کا چڑھایا بعد میں کیا ہے معافی مانگ لیا ہو لیکن یہ ایک مناظر کی شان نہیں ہے ان کے مناظر سننے کے بعد تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ عالم تو کیا یہ طالب علم بھی نہیں ہے اور انہوں نے اعتراض کیا اب اس کے اعتراض کے جواب ملنے کے ساتھ ساتھ جو ان کے اکابر کے اوپر اعتراضات ہوئے تو انہوں نے اس کا جواب بھی نہیں دیا اپنے اکابر کا دفاع بھی نہیں کر پائے ٹائم برباد کیا جب تک بات جو ہے ادھر سے جواب دی جا رہی تھی تو انہوں نے بہت اچھی طریقے سے جو ہے ٹائم کو لیا کر پندرہ منٹ کا ٹائم طے تھا تو اس کو انہوں نے جو ہے گھنٹے میں پورا دیا آدھے گھنٹے کا ٹائم تھا تو دو دو گھنٹے تک اس کو لے کر گئے لیکن جب ان کے اکابل پہ بات شروع ہو گئی یعنی ان کے کی جو غلطیاں سامنے آنے لگی تو پھر انہوں نے فون کاٹنا شروع کر دیا صحیح سے بات نہیں کر رہے تھے مفتی صاحب نے پھر جب کہا بات کرنے کے لیے کسی طرح سے راضی ہوئے لیکن آپ خود ہی سن چکے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے بات آگے کی یہ چند چیزیں سامنے آئی ان کے مناظر میں جس کے خلاصے یہی ہے کہ ایسے جیسے لوگ رضاخانیت خانیت میں مناظرہ کرنے کے لیے آتے ہیں اور اپنے آپ کو مناظر اعظم کہلواتے ہیں جن کے بس کا کچھ بھی نہیں ہوتا جو بل جل رہا تھا جانے کا بہت کا کشمان لگا ہے بہت کا جشمان لگا ہے خیر کا چو چھپا ہے رض وی ہو تم کو معلوم کیا ہے رحمت کم جے اس متو میزوی ہو تم کو معلوم کیا ہے dot project U U web dot com